ملا اکتل مقرر ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا جی آیت نمبر ون سیونٹی ٹو سورت انسا الیہ جمیعا الیہ جمیعا جی اس لفظ کو دیکھیے الیہ حمزہ کے نیچے زیر همزة زير إي لام زبر يا ساكن لي إلي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فسيستكبر جي جي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم جي इसमें कौन सा ऐसा मखरज आया जिसको हमने फोकस किया ذال دوبارہ سے पढ़िए فأما الذين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما جي ذلك ما قريت فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فأما الذين فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إن امرؤ إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إن امرؤ هلك جی دوبارہ سے پڑھیے جی ابھی بھی صحیح آوازیں نہیں آئی ماشاء اللہ آج تو کافی بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے ہر ایک اپنا پڑھے جیسے کل میں نے کہا تھا وہ منہ کھول کے پڑھے نا پھر میں مجھے پتہ چلے گا غلطی کیا کر رہے ہیں جب آپ اپنی آوازوں کو دبا لیں گے پھر غلطی باہر نہیں آئے گی پھر اصلاح بھی نہیں ہو پائے گی نا جی پڑھیے دوبارہ ان امرو ان جی دیکھیں حالا کا کا کو ہم لمبا نہیں کریں گے زبر ہے اس پر لئی سلا ہو سین کو لمبا نہیں کریں گے حالا کا لئی سلا ہو هلك ليس له دوبارة هلك ليس له إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها وله أخت فلها نصف ما ترك وله أخت فلها نصف ما ترك ما ترك ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها وهو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر فللذكر وللذكر وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا اللہ کا نام موٹا اللہ کا نام موٹا واہ اس میں دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا ول اس ٹائم نہیں موٹا ہوتا اس ٹائم سمپل لگے گا ول ٹھیک آگے سے جب ہم کریں گے نا لا اس ٹائم پھر ہم موٹی آواز نکالیں گے واللہ واللہ واللہ بكل شيء علیم واللہ بكل شيء علیم بكل بكل جی یہ جو کلی کا لام ہے جتنا باریک پڑا جاتا ہے اتنا پڑھیں گے ٹھیک واللہ بكل شيء علیم واللہ بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم الحمد للہ صورت النساء مکمل ہو گئی اور انشاءاللہ اب تفسیر میں بھی یہ جلدی مکمل ہوگی اور بہت ہی خوبصورت صورت قرآن پاک کو بھی بند نہیں کیجیے گا سامنے ہی رکھنا ہم را کا رول پڑھ کے نا پھر اس رکوع میں ہی ہم پریکٹس کریں گے جی میں سوال پوچھتی جاتی ہوں آپ جلدی جلدی جواب دیتے جانا لیکن قاعدے کو دیکھے بغیر جو دماغ میں ہے اس کے مطابق جی حروف قلقلہ کتنے جی پانچ ہیں کون کون سے جی, جی، ان میں ہم کیا کرتے ہیں اس کی تعریف کیا آپ بتائیں گے بالکل آواز جو ہے وہ پلٹ کر آتی ہے ٹکرا کر واپس آتی ہے صحیح پھر اس کے بعد جن حروف میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے ان حروف کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیے آپ نہیں تھی اس پہ اچھا صحیح حروف سفیریہ اور ان یہ حروف ہیں کتنے تین کون کون سے زا سین سواد صحیح اس کے علاوہ جو موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں ان کی تعداد کل کتنی ہے جی آپ بتائیے چھ تین سات ٹوٹل کتنے دس ہیں ٹھیک ٹوٹل یہ دس ہیں جن میں سے سات کا جو مجموعہ ہے ان کو ہم کیا کہیں گے جی جی, جی۔ شفا صحیح خصوعہ قز قیز اور اس میں پھر کون کون سے حروف آ رہے ہیں الگ الگ کون پڑے گا ان کو جی صحیح اور پھر جو باقی تین حروف ہیں وہ کون کون سے جی آپ بتائیے الف لام رو اور اس میں جو الف کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق الف کب کب موٹا ہوگا جی آپ بتائیے جی اور کون بتائے گا جی جی الف سے پہلے اگر مخرج موٹا ہوگا نا جی۔ پھر وہ موٹا پڑا جائے گا دوسری صورت میں نہیں وہ جو آپ نے بولا وہ لام والے کو مکس کر دیا صحیح اور پھر آگے اب لام کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے لام میں جو الف پہ اگر پیش ہوگی اور زبر ہوگی تو وہ پھر پڑیں گے اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو پھر جو ہے نا اس کو باریک باریک پڑھیں گے صحیح اور یہ کون سے دو لام کے ساتھ مختصر یہ قاعدہ جو ہے اللہ اللہ ٹھیک اللہ اور اللہ کے لیے یہ قاعدہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا صرف اللہ اور اللہ اور ہے یہی کہ اس سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے پھر ہم اس کو پور پڑھیں گے لیکن اگر اللہ کے لام سے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہے تو تب بھی پور پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اور اس کی مثال جیسے بسم اللہ صحیح اب یہ سارا کلیئر ہے نشان سب نے لگائے تھے پڑھتے ہوئے پہلے نشان نہیں لگائے اس لیے مائنڈ میں نہیں رہے نا چلیں آگے دیکھیں سبق نمبر گیارہ پیج نمبر چونتیس را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے قاعدہ نمبر ون را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی جیسے روب پاکا را کے اوپر زبر ہو گیا نا روب پاکا روبا ماں اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگی جیسے رجالن اس کی جو موٹی را کی مشق ہے میں پڑھتی ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے ساتھ را را رو رو اب یہ باریک را کی مشق دیکھیے ری ری ہاں بہت زیادہ جیسے یہ آواز آ رہی ہے ری اس مطلب زبان میں اس کو مجھے بیان نہیں کرنا آ رہا کیسے کروں جیسے اس آواز سمپل پڑھنا ہے اس کو ری ری کر کے نہیں پڑھنا کہ زبان بہت دفعہ ہلے اس طریقے سے نہیں ری دوبارہ پڑھیے سب اونچی آواز سے ری وہ مجھے بھی آواز نہیں نکل رہی مجھے جیسی آواز آپ کی آ رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے نا جیسے زبان دو تین دفعہ ہلتی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے وہ ایک ہی دفعہ بس لگے گی ری لگ گئی نا پیچھے جیسے یہ تالو سے تھوڑے سے آگے بس وہیں پہ لگے گی اور وہیں سے را ادا ہو جائے گا اس کو دو تین دفعہ ہلانا یا کچھ اور نہیں کرنا ری رجالن رجالن اب صحیح رجالن رجالن یہ والا قاعدہ کلیئر ہے اس کو کون اپنے الفاظ میں بیان کرے گا را کے اوپر تو اس کو پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے پھر آگے دیکھیں قاعدہ نمبر دو را ساکن جزم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹی ہوگی جیسے ارسلا یورزقون پہلے ہم نے اوپر پڑھا کہ را کے اوپر ہو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اگر یا را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اور جب را سے پہلے زیر ہوگی تو باریک ہوگی جیسے مر یا تن پھر آؤنا کلیئر اس کی مشق دیکھتے ہیں اب اس میں دیکھیں آپ را سے پچھلے لفظ کے نیچے کیا آ گیا ساکن سے زیر آ گئی تو اس کو باریک کر لیا یہ بالکل وہ جو اللہ کے لام والا ہم نے قاعدہ پڑھا وہ ہے پھر آؤنا کلیئر اب اس کو کون اپنے الفاظ میں بیان کرے گا جی آپ کر لیجیے پہلے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑیں گے باریک پڑیں گے ٹھیک اگر زبر اور پیش ہے قاعدہ نمبر تھری را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی جیسے القدر اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ اگر جب را اینڈ پہ آ جائے اور ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو ہم اس کا وقف جو ہے تو اینڈ پہ پور آواز میں کریں گے یا باریک میں کریں گے تو اس میں دیکھیں وہی والا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ را ساکین ہے اور اس سے پہلے جو بھی لفظ قاف ہے اس پہ کیا ہے زبر ہے اور اگر پیش ہوتا تو تب بھی ہم یہی کرتے ٹھیک تو وقف جب ہم کریں گے تو اینڈ پہ را موٹی کی آواز آئے گی القدر اب دیکھیں خسر اب پیش آ گیا نا خواہ پہ وہ خوش ہو گیا اب اس سے پہلے دیکھیں را تو ساکین ہوگی پچھلا لفظ بھی ساکین ہے اور ہم اس سے پچھلے لفظ کو دیکھ رہے ہیں اور جب را سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو روا باریک ہوگی یا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی جیسے حجر اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھاری ہو گیا اس میں اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ اگر روز ساکن ہے اور اس سے پچھلے لفظ پہ بھی ساکن ہے اور اس سے جو پچھلا لفظ ہے اس پہ زبر یا پیش ہے تو اس کو ہم نے جب وقف کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے پر کرنا ہے اور اگر اس سے را ساکن ہے اور اس سے پچھلے لفظ پہ بھی جزم ہے اور اس سے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک کرنا ہے اور یہ چیز آپ کو نظر آئے گی ہمیشہ وقف کی صورت میں جہاں پہ آیت اینڈ ہوگی اور یہ آخری پارے میں تیسویں انتیسویں اور وہ جو آخری پارے نا ان میں زیادہ آتے ہیں اور میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ تیسویں میں سب سے زیادہ یہ چیز نظر آئے گی تو اس میں یہ اس لیے مشکل نہیں ہوگا کہ جو آخری والے دونوں لفظ ہوتے ہیں نا را اور اس سے جو پچھلا ہوتا ہے ان دونوں پہ عموماً جزم ہوتی ہے اور اس سے پچھلے لفظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کلیئر اور اس کی مثالیں دیکھیے جیسے ہجر اب ہم ہجر نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ نیچے زیر آ گئی نا ہجر قدیر اب یعنی قدیر باریک ہو رہا ہے اور یہ لفظ بہت آتا ہے نا قدیر بصیر جی ایک ہی جو لائن سب سے آخری ہم نے پڑھی نا اس میں یہ چیز ہے کہ ایک تو ہم نے وہ دیکھ لیا زیر والا قاعدہ اس کے علاوہ ایک اور جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو تب بھی جو ہے تو وہ باریک ہوگا ٹھیک ایک تو زیر میں بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں یا ڈال کے انہوں نے یہ والا لفظ جملہ لکھ لیا کلیئر اس کو اپنے الفاظ میں کوئی بیان کرے یہ جو قاعدہ نمبر تین ہے اچھا، جی۔ پہلے اگر زبر یا پیش ہو پھر بھی اس کو آپ کی لاگو پڑے گی یعنی اس میں یہ ہے نا کہ اگر یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ٹھہرتے وقت جب را کو آیت کے اینڈ پہ آئے گی اور ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے تب کا یہ قاعدہ ہے سب سے اوپر والا ہم نے جو قاعدہ پڑھا قاعدہ نمبر ون وہ ہم نے جب را کے اوپر کوئی چیز ہوگی کوئی حرکت ہوگی یا نیچے اور اس کے بعد جو دوسرا ہم نے قاعدہ پڑھا وہ ہم نے کیا پڑھا کہ را ساکن سے پچھلے لفظ پر اور تیسرا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں را جہاں پہ وقف کریں گے جس را پہ ٹھیک تو پہلا والا جو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ روا موٹی ہوگی اور اگر روا کے نیچے زیر ہے تو وہ روا باریک ہوگی قاعدہ نمبر دو کیا ہے کہ روا ساکن سے پچھلے لفظ پر زبر یا پیش ہے تو وہ موٹا موٹی پڑی جائے گی اور پچھلے لفظ کے نیچے اگر زیر ہے تو وہ باریک پڑی جائے گی اور قاعدہ نمبر تین کیا ہے کہ روا پہ جب ہم نے وقف کرنا ہے جب ہم نے ٹھہرنا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ را ساکن سے پچھلے لفظ پر بھی ساکن ہوگا جزم ہوگی اور اس سے پچھلے لفظ پر اگر زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑیں گے اور اگر را ساکن اور پچھلے لفظ کے جزم سے جو پچھلا لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی تو ہم را کو باریک پڑیں گے بس ان تینوں قاعدوں کو آپ اس طریقے سے ذہن میں رکھ لیں ایک ایکسٹرا چیز آ گئی وقف کی صورت ٹھیک ورنہ تو پیچھے جیسے ہم نے پڑھا تو وہ جزم کی بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن وقف کا یہ ایک نئی چیز ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں آپ ایسے بیان کریں اب کون بیان کرے گا اپنے الفاظ میں آخری والے کو جی وقف کرنا ہو تو را سے پہلے بھی را پہ بھی جزم ہو اور پچھلے لفظ پہ جزم ہو اور اگر اسے پچھلے لفظ پہ اگر پیش ہے زبر ہے تو اس کو موپر پڑیں گے بالکل اور اگر اس طرح سب سے پہلے لفظ پہ اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑیں گے باریک پڑیں گے کلیئر ہو گیا اس طرح اپنے الفاظ میں ہم اس کو بیان کر لیں گے سے آگے ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ کون سا والا ہو رہا ہے را ساکن سے پچھلے لفظ پر زبر ہے پھر آگے دیکھیں ذاتی قرار جی اب اس سے بھی جو پچھلا لفظ ہے اس پر بھی جزم ہے عشر یہاں پہ اب تیسرے قاعدے کو آپ دیکھیں یہ جب آپ دیکھیں گے نا بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اس کو پڑھیں گے یہ پھر بہت آسان ہوگا وہی چیز ہے زبر ہمیں نظر آ رہا ہے پہلے آئین پہ اب اس میں دیکھیں آئین شین عشر اور تھوڑا سا شین کے ساتھ رو کو ہم ملا لیتے موٹی آواز کر کے عشر ذکر اب دیکھیں یہ میں نے بھاری پڑھا جی اب اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں جیسے ار سواد اب یہ ار نیچے لکھا ہوا ان کی رات جو ہے نا ہمیشہ موٹی ہوگی یہ گرامر کراتے ہوئے اکثر استاذہ کہتی ہوتی ہے نا کہ کچھ عربی میں اس طرح سے حروف ہوتے ہیں جن پہ گرائمر کے جو رولز ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے تو یہاں پہ اگر رول کے تحت یہ دیکھا جائے تو ار جو ہے تو وہ موٹا باریک پڑا جائے گا نا ار پڑا جائے گا لیکن اوپر انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو چار لفظ ہیں ان کے ہمیشہ را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی آ جائے صحیح ار سواد مر سواد قرطواس فرقتن یہ چار لفظ قرآن پاک میں آئیں گے اور یہ بھی آخری پارے گی یہ لفظ ہیں تو اس ٹائم ان کی جو را ہے اس پہ ہم رول اپلائی نہیں کریں گے ان کو ہم موٹا پڑھ لیں گے اور اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں فر جو نمبر دو پہ ہے فرقن القت مصرا تو اس میں یہ ہے کہ اس کی موٹی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں بے شک ہم رول اپلائی کریں اگر ہم رول اپلائی کر رہے ہیں اگر موٹی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرقن فرقن القطر القطر مصر مصر ٹھیک آگے دیکھیں نمبر تین پہ جزم والی راہ سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو یا جزم والی راہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہو تو ان دونوں صورتوں میں را موٹی ہوگی حمزہ وصلی یہ پڑھا ہے پہلے اس کے بارے میں اچھا اب اس اس میں یہ ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے نا حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی یہ یہاں پہ وصلی لکھا ہوا ہے اصلی کے لیے واؤ کی جگہ الف ڈال دیں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ابھی یہ نیچے آپ مثال دیکھیں میں اس سے اس سے آپ کو سمجھ آئے گی جیسے یہ لفظ ہے نا ار جی ای اور یہ صورت الفجر کی آیت ہے آیت نمبر 27 اور 28 اس ٹائم آپ لوگوں کے پاس پارے ہیں ورنہ میں کھلوا کے آپ کو بتاتی جن کے پاس قرآن پاک ہیں وہ کھول دیں تیسویں پارے کی صورت ہے صورت الفجر آیت نمبر 27 28 میں اس کو بورڈ پہ لکھتی ہوں باقی لوگوں کی آسانی ہو جائے گی جی اس میں دیکھیے کہ حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی وصلی کیا ہوتا ہے وصل سے ہے نا یہ لفظ تو وصل کیا ہوتا ہے ملانا ملاپ کو کہتے ہیں نا وصل کسی چیز کو جوڑنا ملانا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پچھلی آیت یہ اینڈ ہو گئی یا تو نفس المطمئنہ یہ آیت مکمل ہو گئی اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں اس میں ہم اس کو حرکت ابھی تو یہ الف لگ رہا ہے نا لیکن ہم جب اس کو اگر وقف کریں وقف نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے جی، لیکن اگر ہم اس پہ وقف کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو زیر دے دیں گے پھر یہ حمزہ بن جائے گا ویسے تو یہ الف ہے لیکن اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کے پہلے یہاں پہ وقف ہے آگے پھر الف ہے ہم ادھر وقف کر لیں گے تو پھر اس الف کو ہم حمزہ بنا لیں گے کوئی بھی یہ جو زبر زیر پیش یہ حرکت اس میں بھی ایک رول اپلائی ہوتا ہے شاید ہم جب آگے پڑھیں گے پھر میں بتاؤں گی ابھی بتایا تو پھر بہت بھاری ہو جائے گا تو یہ پھر حمزہ وصلی ہوتا ہے یعنی پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا لیتے سمجھ آ گئی حمزہ وصلی کی بے شک ساتھ اس کے لکھ لیں کہ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا لیتے اور وہ جو آیت ہے نا یہاں پہ لکھی ہوئی اس سے پیچھے یہ گول والا ڈھال کے یہ لفظ لکھ لیں المطمئنہ اور آیت کا حوالہ دے دیں پھر قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں گے اس کی کلیئر ہے حمزہ وصلی اب دیکھیں حمزہ اصلی وہ کیا ہوتا ہے لفظ کے اندر ہی آتا ہے جیسے رب برجون یہ آ گیا اس کو پھر ہم اصلی بولتے ہیں اگر ہم یہاں پہ رب کے ساتھ اس کو الگ پڑھنا چاہیں تو ہم ارجعون پڑھ لیں گے ابھی آپ دیکھیں قرآن پاک کا جب ہم لوگ وہ ترجمہ استاذہ کرا رہی ہوتی ہیں تو جب الگ الگ لفظ وہ پڑھتی ہیں تو اسی طرح آپ نوٹ کرنا کہ جب حمزہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دے دیتی ہیں نا تو وہ یہی چیز ہوتی ہے ہے تو یہ الف لیکن ہم اس کو حرکت دے سکتے ہیں جب ہم حرکت دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے ارجعون جی اون مثال کے طور پہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو رب بھی رب ارجعون جی اون ہم اس طرح کر لیں گے اس کو وصلی اصلی کیا ہے کہ جو لفظ کے بیچ میں ہی آ رہا ہوتا ہے آیت کے بیچ میں یہ آ رہا ہوتا ہے وصلی کیا ہے جو آیت کے شروع میں آتا ہے اور ہم پچھلی آیت کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں پچھلی آیت کو اگلی کے ساتھ وہ ملانے کا کام کر رہا ہوتا ہے نہیں نہیں اس کا بھی الگ رول ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلے لفظ کو دیکھا جاتا ہے جیسے یہ تی کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو زیر دے دی اسی طرح سے روب بر جیون یہ با کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو ارجیون کریں گے اور ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے سو تو یاسین کی میں کھولتی ہوں Thank اگلے والے لفظ پہ دیکھتے ہیں جو آ رہا ہوتا ہے جیسے جی ایک لفظ کو چھوڑ کے اس سے اگلے پہ دیکھیں گے ہم اس کو یہ کون سی حرکت آ رہی ہے اس کے مطابق یہ شاید آپ کے قاعدے میں آ بھی جائے آگے نہ آیا تو پھر ہم اس پہ دوبارہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت ہے سوت یاسین کی اس میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں حمزہ وصلی کی مثال ہے جیسے جو پچھلی آیت ہے وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین یہاں پہ آئٹ اینڈ ہو رہی ہے مرسلین پر اور پھر آگے لفظ ہے اتبی او اتبی او ملا یس الکم اجرا محتدون اب آپ دیکھیں کہ مرسلین پر ہم نے وقف کر لیا آگے ہم نے اس کو زیر دے دیا اتبیو یہ یہ بات ہی باقی نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو زیر دے دیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی حمزہ خالی قرآن پاک میں اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے صحیح اور یہ اس پچھلی آیت کو پھر یہ اگلے سے ملا رہا ہے اگر ہم پڑھیں گے نا اس کو نت طبی او جب ہم وقف نہیں کریں گے لیکن چونکہ اگر ہم نے مرسلین پہ وقف کر دیا تو اس حمزہ اس الف کو پھر ہم حرکت دے دیں گے زیر کی اور اتبی پڑھیں گے ہم سوتیا یاسین میں اس اس کو جو زیر دیں گے وہ اگلے لفظ کو دیکھ کے دیں جی، ایک لفظ کو ہاں جی۔ چھوڑ کے ہاں اس جی۔ سے اگلے کو دیکھتے ہیں پھر اور یہ جو یہ جو اس میں یہ بر جی اون اس میں جب ان کو الگ کریں گے تو اس کو اس کو رب بی پڑھیں گے کہ اس کو رب ار جی اون کر دیں گے جب الگ کریں گے پھر ہم اس کو ارد پڑھ لیں گے اس میں بھی کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں نا وہ آگے اللہ کرے کہ آپ کا رول جب آئے گا پھر میں اس میں کراؤں گی اگر نہیں آیا تو پھر میں اس کو آپ کو الگ سے کراؤں گی لیکن ابھی آپ سمجھ لیں حمزہ اصلی اور وصلی کو اس میں جیسے ابھی ہم نے روا کا پڑھا اسی طرح سے کچھ تھوڑا سا اس کو ہم ان شاء اللہ سمجھ کے پڑھیں گے یہ حمزہ اصلی اور وصلی سمجھ آ گیا جو بس آیت کے شروع میں ہوگا وہ وصلی ہو جائے گا اور جو درمیان میں کہیں ہے جیسے رب جیون تو وہ اصلی ہو جائے گا اس میں آپ دیکھیے اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں یعنی اگر اس سے پہلے اصلی یا وصلی کچھ بھی ہے تو اس کا بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب را ایسی صورت میں ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں نکھا ہے جزم والی راہ سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو یا جزم والی راہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہو تو ان دونوں صورتوں میں رو موٹی ہوگی اس میں زیر زبر پیش کا مطلب وہ نہیں ہے جبکہ ہم پیچھے جو ہم نے رولز پڑھے ان میں کیا پڑھا کہ اگر زیر ہے تو وہ باریک ہو جائے گا نا لیکن حمزہ اصلی اور وصلی میں یہ باریک نہیں ہوگا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کلیئر جیسے ارجعی رب رجعون ارحم ارتبتم ان ارتبتم امرتابو یہ ساری رو جو ہے تو یہ موٹی ہوگی اب اس میں ہم ایک دفعہ جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کلاس کو مکمل کرتے ہیں قاعدہ اب روا کے جو ہم نے قاعدے پڑھے اس میں جو قاعدہ نمبر ون ہے وہ کیا ہے روا کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے موٹا پڑھیں گے اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے قاعدہ نمبر دو ہے اگر را ساکن یا جذب سے پہلے والے لفظ پر زبر ہو یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے اور اگر را ساکن سے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے یہ دونوں تو آسان سے نا پھر آگے جو قاعدہ نمبر تین ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے را پر وقف کرنا ہے اور اس سے پچھلے لفظ پر جذب ہے اور اس سے پیچھے والے لفظ پر زبر یا پیش ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے اور اگر نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور اگر را آتی ہے حمزہ اصلی یا وصلی کی صورت میں تو اس کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے زیر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے اور کچھ ایکسپشنل جو لفظ ہم نے پڑھے ارسواد مرسواد قطن ان چاروں لفظوں میں را کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے رول اپلائی نہیں ہوگا صحیح ہے یہ ذہن میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں ابھی جی موٹا ہی پڑھیں گے اور یہ آخری پاروں میں آئیں گے یہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے آخری پاروں میں آئیں گے فرقاتین کچھ ہوتا ہے استعمال جیسے ارسواد مرسواد قرطواز یہ آخری پاروں میں ہوگا اور اسی طرح فرقین القطر مصرا مصرا اکثر یوز ہو جاتا ہے لیکن فرقاتین اور مصرا باقی اس میں آئیں گے اور حمزہ اصلی اور وصلی اگر دو آیتوں کو جوڑنے کا جو کام دے رہا ہے وہ حمزہ وصلی ہے وصل سے وصلی اور آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو وہ حمزہ اصلی ہے اب جب ابھی ٹائم پورا ہو گیا پانچ منٹ ہماری کلاس کے اوپر ہو گئے اگر ٹائم ہوتا ہمارے پاس تو ہم اس کو اس پہ بھی دیکھتے تو انشاءاللہ منڈے والے ٹیوزڈے کو اب آپ آئیں گے نا ٹیوزڈے والے دن ہم اس کی پریکٹس کریں گے اب بیچ میں آپ کے پاس کافی دن ہیں الحمد تو ان دنوں میں آپ کوشش کرنا ہے یہ جو ہم نے پڑھا اللہ لام الف را اور جو مخرج ہم نے فوکس کیا ہوئے میں آگے اس لیے نہیں مزید مخرج کی پریکٹس کرا رہی کیونکہ ابھی بھی نا مجھے لگتا نہیں کہ آپ ان کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس یہ کم پڑا ہے نا تو ایسے کرنا کہ لا یحب اللہ سے لے کے جہاں تک آج ہم نے اینڈ کیا ہے یہاں تک نا پہلے ان چیزوں پہ تین مخرج اور یہ جو جتنے حروف ہم نے پڑھے مستعلیہ اور ان چیزوں پہ نشان لگا کے پھر اس کو پڑھنا اور ان ان رولس کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ ہے الحمد سارے آسان کوئی مشکل نہیں ہوگا را اور یہ جب ہم لوگ قرآن پاک میں مثالیں دیکھیں گے نا پھر یہ ہمیں مشکل نہیں لگیں گے کوئی سوال تو نہیں ہے میں نے پوچھنا تھا یہ کل بھی میں تھوڑی کنفیوز ہو جب ہم نے الف کا قاعدہ پڑھا تھا تو یہ باریک الف اور موٹے الف دونوں پہ نشان لگائیں گے کہ آپ ایسا کریں آپ موٹے پہ لگا لیں ہاں تو ہاں پڑھتے جی۔ ہوئے باریک کو ذہن میں رکھ لیں کیونکہ وہ میں نے پھر وہ کل جو لگائے تھے پھر وہ میں نے دو کلر سے لگائے تھے تھے کہ کہ میں نے بھول گئے خالی موٹے پہ لگائیں گے کہ باریک ہاں، یہ پھر یعنی ہر ایک نا اپنے مطابق پھر ان کو کر لیا کریں کیونکہ ہم کافی چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں بعض چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں غلطی نہیں کرتی تو پھر آپ اس پہ نہ بھی لگائیں جیسے موسٹلی باریک باریک پہ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو موٹے کا ہم پہ لگا دیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا اس پہ نشان نہیں ہے تو ہم نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے اس طریقے سے کر لیں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Gracias. پندرہ منٹ گیارہ سٹرچ کرتے نا ایک دو منٹ کریں گے تو چلے آٹھ لائن آپ کو ٹھیک ہے sanksi kadang kadang mereka sebagai satu kata kata bersih gas gas Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دعا کے مسائل کھول لیجیے صفحہ نمبر ون ٹوینٹی فور اور مسئلہ ون سکسٹی ایک سو ساٹھ مجلس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسي يقوم من مجلسي حتى يدعو بهؤلاء الدعوات حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا ومن اليقين ما تهون به علينا musibati dunya musibati dunia, wa matti'na wa matti'na bi asma'ina bi asma'ina wa absarina wa absarina wa quwwatina wa quwwatina ma ahyaitana ma ahyaitana waj'al khul warisa minna واجعل كل وارث منا واجعل ثارنا واجعل ثارنا على من ظلمنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ولا ولا ولا ولا ولا تجعل تجعل الدنيا الدنيا همنا همنا مبلغ مبلغ علمنا علمنا تسلط تسلط علينا علينا من من لا لا يرحمنا يرحمنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کم ہی ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھے ہوں اور صحابہ کرام کے لیے یہ دعا نہ مانگی ہو یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے ہمارے لیے آسان بنا دے یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا یعنی عمر بھر ہمارے حواس سے ہی سلامت رکھنا جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے کسی کے کتنی خوبصورت ہے آپ دیکھیے کہ کسی بھی مجلس میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں انسان کے بھٹکنے چپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہیں بیٹھ کے کسی کی بات کر لی غفلت چھا گئی دل پہ کوئی اور گناہ کی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ دعا سکھا کر اٹھتے اٹھتے اس مجلس کے گناہوں کا کفارہ ادا کروانے والا بنا اردو کا ترجمہ سامنے رکھ کے ہم ایک بار پھر پڑھیں گے اور بالکل شعور سے پڑھیں یقین کریں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد دل بدلتا ہے اگر ہم واقعی اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے اللهم اقسم لنا من خشيتك ما بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أطلبك إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا رحمتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من کیا دیکھتے ہیں ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس من جلس فی مجلس فقط سر فیہ فقط سر فیہ لغتہ فأتوه فقال فقال قبل أن يقوم من مجلسه قبل أن يقوم من مجلسه قبل أن يقوم من مجلسه قبل أن يقوم من مجلسه من مجلسه ذلك من مجلسه ذلك أبي से दो سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أشهد أن لا إله لا إلا أنت إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك كلام حضرت ابو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چس کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں فضول باتیں بہت ہوئی ہوں اور اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا مانگ لے یا اللہ تو اپنی ہم کے ساتھ ہر خطا سے پاک ہے میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تو اس مجلس میں کیے گئے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس سے ترمزی نے روایت کیا اس کو پڑھتی ہوں دوبارہ شوق کے ساتھ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب جو سبحان د شادی ہم سے اٹھتے ہوئے ڈاکٹروں میں سے جہاں بھی کوئی موقع ہوتا ہے سب کے مل کے بیٹھنے کا چلیے اگلی دعا ہے مسائل و عالم میں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا ضرورت ہے اس کی مشکل ہے دین پہ قائم رہنا ثابت قدم رہنا ان ام سلمات رضی اللہ عنہ قالت ان ام سلمات رضی اللہ عنہ قالت كان أكثر دعاء الرسول كان أكثر دعاء الرسول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلبي على دينك على دينك إنه ليس إنه ليس آدمي آدمي إلا إلا وقلبه وقلبه بين إصبعين بين إصبعين من أصابع الله من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أقام ومن شاء أزاغ ومن شاء أزاغ حضرت عنہ فرماتی रदी کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے یہ کون تھی ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کیا دعا مانگتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے کیونکہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جسے چاہے راہ راست پر قائم رکھے جسے چاہے بھٹکا دے اسے ترمجی نے روایت کیا ہے کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اس کا فائدہ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی فتنوں کا دور ہوتا ہے خاص طور پہ جب سب لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان لگتا ہے جب اس کام کے نتائج بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کام پہ جمنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں ہم اکیلے ہیں اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں اپنی دوستوں میں یا پھر ہمارے راستے میں بہت ساری ہارڈل آ رہی ہیں یا تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ نتائج نظر نہیں آ رہے جو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے وقتوں پہ دین پہ ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے انسان شروع میں اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے لیکن جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا پھر وہ اس چیز کا زیادہ اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں دوسروں کی نظروں میں تو وہ بہت دین والا مشہور ہو جائے لیکن خود وہ اصل میں دین پر نہ جمع ہو تو اس دعا کو آپ سب حفظ جان بنا لیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اکثر جب آپ پڑھتے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی ہوئی تھیں اور جن کا دل تک پاک تھا گناہوں سے ہم سوچیں کہ ہمیں کتنی پڑھنے کی ضرورت ہے کبھی دل میں شک کر کسی چیز سے فوراً پڑھ لیں اپنی پڑھیں دوسروں کے لیے پڑھیں کہ یا مقلی القلوب ثبت قلبی سبق علا دی آپ خاص طور پہ اپنے اس سفر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے اس کورس کو قرآن کے اوپر عمل کو اور اس کے ساتھ جو سارے اس کے اندر مرحلے ہیں آپ کے سیکھنے کے سکھانے کے اس کو رکھتے ہوئے تین دفعہ اس طور کے شوق کے سب کریے جی جو سب سے پہلے ہم نے دعا پڑھی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والی اللہ مقصد خشیتی کا اس کو تو میں سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر تو کچھ رہ نہیں جاتا جو ہم اللہ سے مانگے نا سب کچھ اور پھر میں اس وقت میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر اگر اینڈ پہ جب ہم جانے لگتے ہیں جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تفسیر ہماری مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں تو پھر کتنا زیادہ فائدہ ہو جائے نا پھر صحیح معنوں میں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے عمل میں آ جائے ہم اللہ سے مانگیں ہمارے دل کو اللہ اتنا نرم کر لے کہ وہ جذب ہو جائے تو اس دعا کو جب ہم مانگیں گے تو اس میں وہی سب کچھ آ رہا ہے اس کے ترجمے میں میں یہ دیکھ رہے تھے ہم لوگوں نے پڑھا کہ سب سے آخر میں دیکھیں نا دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا اور نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا علم کے لحاظ سے دیکھیں اور سارا دن جب ہم یہاں پہ علم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور اس کے اوپر شروع سے اس کا پورا شروع سے لے کے اینڈ تک ترجمہ بہت اچھا ہے تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے یعنی اتنا اپنا خوف ہمارے اس پہ ڈال تقوا کی بات ہو رہی ہے خشیت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے درمیان یعنی ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے کہ ہمارا تقوا ہماری خشیت اتنی مضبوط ہو کہ پھر ہم گناہ ہی نہ کر پائیں ہم سوچ ہی نہ پائیں اس کے بارے میں اور پھر آگے دیکھیں اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے اور اطاعت کیا جو ہم قرآن اور سنت پورا دن پڑھتے ہیں تو وہ سب ہمارے عمل میں ڈھال دے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں کہ پھر ہمارے لیے جنت کا راستہ بہت آسان ہو جائے پھر آگے دیکھیں اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے ہمارے لیے آسان بنا دے یہ ایسے لگ رہے ہیں نا اس کے ترجمے سے جو ہم پچھلی بھی ساری دعائیں پڑھتے آئیں ان سب کا بھی خلاصہ ہے پہلے دیکھیں کیا مانگی خشیت تقوا ہو گیا پھر اس کے بعد اطاعت نصیب فرما پھر یقین نصیب فرما پھر آگے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہم ہمیں کانوں آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ فائدہ پہنچا اور ہمیں اس کا فائدے کا وارث بنا دے یعنی ہمیں ساری زندگی جو ہم جو تیری امانتیں ہمارے پاس ہیں جو تیری نعمتیں بطور امانت ہمارے پاس ہیں ان کا صحیح معنوں میں ہم استعمال کر سکیں پہ آگے دیکھیں جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے یعنی ہر ایک سے ہمیں نیاز کرتے بے نیاز کرتے بس اپنے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دے جو ہمارے لیے برا سوچ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان سے تو نپٹتا رہا تو نپٹتا رہے اور پھر ہم بس تیری اطاعت کرتے رہیں اور جو ہے تو تیرے دین کا کام کرتے رہیں باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ ہی نپٹاتا رہے یعنی اتنا یقین اوپر مانگا نا پھر یقین کے بعد پھر یہ ساری چیز نیچے آ رہی ہے پھر اسی طرح اینڈ تک تو اس دعا کو کوشش کریں ابھی ہم تھوڑا سا میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں تو پھر اس کو جو جتنا آج پڑھیں گے نا یہ پھر پرسوں جب آپ کی کلاس ہوگی اس میں اتنا پھر ہم ایک دوسرے کو سنائیں گے کہ اتنی ہمیں یاد ہو جائے پھر ہم کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ہے تو اس کو یاد کر کے پھر جو ہم قرآن کو جیسے جب آخری ٹائم ہوتا ہے ہمارا تو اس ٹائم کی دعاؤں میں ہم اس کو شامل کریں گے قرآن کی محفل کے بعد اللہم قسم لنا اللهم اقسم لنا اللهم اقسم لنا اللهم اقسم لنا من خشيتك من خشيتها ما يحول بيننا ما يحول بيننا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك وبين معاصيك وبين معاصيك وبين معاصيك ومن طاعتك ومن طاعتك ومن طاعتك ومن طاعتك ما تبلغنا ما تبلغنا به جنتك به جنتك ومن اليقين ومن اليقين ما تهون علينا به مصيبة الدنيا مصيبة الدنيا جی اتنی کافی ہے یہاں تک انشاءاللہ شاء کیونکہ بیچ میں کافی دن ہے نا تو یہاں تک ہم اس کو انشاءاللہ شاء یاد کریں گے پھر آگے سبحانک اللہم و بحمدکا یہ تو الحمد یاد ہوگی پھر آگے جو چھوٹی سی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دعا اس کو بھی انشاءاللہ یہ تو تھوڑا سا ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ایک منٹ کا اسٹریچ لے لیں یہیں پہ تاکہ فریش ہو جائیں پھر ہم تفسیر شروع کرتے ہیں لکھ دیں جی الفت اللہ کو لگا دیں تکبیر تکبیر لگا دوں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فریش ہوگی ٹھیک ہے قرآن پاک کھول لیجیے تفسیر کے پارا قرآن پاک وہ دعائیں یہ جو نا پہ اللہ مبارک فی اوقاتینہ جو صبح بات ہوئی تھی کہ اپنے وقت پہ برکت کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بہت فائدے والی ہیں چلتے پھرتے ہیں ہم ایک منٹ میں اب یہ اتنی چھوٹی دعائیں ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن جتنا بھی پڑھیں تو وہ ہمارے دل سے نکلے ہر نماز کے بعد کوشش کریں صبح گھر سے نکلتے ہوئے کوشش کریں جب لگ رہا ہو کہ ہم اس کام کو کیسے مینج کریں گے اس کے لیے پڑھ لیں جی پانچویں کی ہو رہی ہے ہاں جی۔, جی اس میں کل ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے نا اور ایمان بہت بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کا کردار ہی ایسا تھا ایسی شخصیت تھی ان کی اور جہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں کہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو محسن کا لفظ آتا ہے خلیل کا لفظ آتا ہے اسلمہ کا لفظ آتا ہے جی دوبارہ لکھ لیجئے پھر اس کے بعد پہلے ہم تفسیر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہم کل والا بھی ریکیپ کر لیں گے اور اس کو بھی انشاءاللہ اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہ ہوا پھر انشاءاللہ منگل کو کر دیں گے ٹیوزڈے کو لیکن یہ جو تین چار دن ہوں گے اس میں ہم سب اپنے میں دیکھیں گے کہ کیا ہم کل جیسے تفسیر میں بھی بات ہو رہی ہو رہی تھی نا کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کتنا اللہ کو اللہ کے سپرد کیا اپنے آپ کو کتنا اور ہم کس طریقے سے محسن بن بن سکتے ہیں ہمارا ہر کام کس طرح احسان کے درجے پر ہو سکتا ہے احسان کا درجہ کیا تھا یعنی احسان یعنی حسن کے درجے پہ اگر کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ کیسا کام ہوتا ہے سب سے بہترین کام سب سے خوبصورت کام اور یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ جو ہے زیادہ ترجیح تو احسان محسن اس طرح کے لفظ آ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کا ہر کام ہی اس انداز میں تھا پوری ان کی زندگی کو ہم دیکھ لیں پہلے وہ اللہ کو کس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور جب اللہ ان کو مل جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ سے کیسا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 بصيرا Uh, آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 126 کو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے آخر میں اللہ نے اپنی بڑائی کی بات کر دی کہ اگر واقعی ابھی بھی نہیں محسوس ہو رہا ابھی بھی اللہ کی طرف آنا ابھی تمہیں غیر اہم لگتا ہے ابھی بھی اس سے زیادہ نیند پہ آ رہی ہے ابھی اس سے زیادہ مال پہ آ رہا ہے ابھی اس سے زیادہ کام پہ آ رہا ہے ابھی اس سے زیادہ اپنی جان پہ آ رہی ہے تو دیکھ لو کہ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کا تو وہ سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں کتنی دفعہ جائتے قرآن پاک میں آتی ہیں اللہ کی ملکیت اللہ ہمارے دلوں کو مسخر کرنا چاہتا ہے ہمارے دلوں کو پکڑنا چاہتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کوئی عام کتاب تو نہیں پڑھ رہے تم اس وقت کوئی عام کام تو نہیں کر رہے تمہیں اپنی قسمت پہ رشک نہیں آتا تم اپنی قسمت پہ اللہ تعالیٰ سے شکر گزار نہیں ہوتے کہ اس نے تمہاری زندگی میں وہ کتاب کھلوا دی جو اس ذات کی ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کائنات ہے جس جو ہر چیز پر قابو ہے اور ان آیات کو پڑھ کے واقعی ایک انسان اپنے آپ کو پھر چھوٹا محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا اور میں اتنی چھوٹی تو میرا حال کیا ہوگا کہ اگر میں تیری کتاب کو سمجھ جاؤں اور سمجھا سکوں تو نے مجھے اس کے لیے چنا بس اللہ تعالیٰ تو مجھے اس پہ چنے ہی رکھنا اب دیکھیں دنیا میں کسی کو بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے نا تو لوگ لڈو بانٹتے ہیں پورے شہر میں لڈو بانٹتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی میں بچی کو داخلہ مل گیا کیا ہمیں اور آپ کو لڈو سے بڑھ کے نہیں بانٹنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کوئی فکشن ہوتا ہم کوئی کی کلاس لے رہے ہوتے اور اس کے سرتال سیکھ رہے ہوتے تھا جو لوگ سیکھ رہے وہ ہم ہی جیسے انسان ہیں ہم اس وقت میں قرآن کے نین دین کے نام پہ کوئی لوریاں ہی سن رہے ہوتے کوئی بیٹھ کے پڑھ پڑھا کے گرے لگا کے دھاگوں کو زمزم میں بھگو کے رکھ رہے ہوتے کہ مرتے وقت ہماری قبر میں رکھ دینا اور ہم بچ جائیں گے لیکن اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا وہ کتاب اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو انبیاء کرام کے راستے سے پہنچی ہم تک پھر اگر ہم اس کی قدر واقعی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اس کے بعد آیت نمبر 127 سے آگے دوبارہ عورتوں کے اور نجی زندگی کے جس کو خاندانی زندگی کے مسائل آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تذکرہ اور صورت نساء میں آپ یہ انداز بار بار دیکھ رہے ہیں کہ قانون اور اخلاق ساتھ ساتھ سکھایا جا رہا ہے عموماً شروع میں ہی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ عورتوں اور یتیم بچوں کی بات ہو رہی تھی اب دوبارہ اسی کی بات ہے اور بیچ میں دل سوز ہی کہیں طریقوں کی باتیں کہیں ابراہیم کے تذکرے کیوں کہ دیکھو حکم دینے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں حکم ماننے کی خو نہ پیدا ہو قبولیت پیدا نہ ہو تو یہاں ایک سوال پوچھا گیا تھا جس کا جواب دیا گیا آیت 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا اور وہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں عورتوں کے معاملے میں کیا کہیے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے یعنی پوچھنے والے نے عورتوں کے بارے میں کوئی بات پوچھی کوئی حکم پوچھا کہ کیسے کیا معاملہ ہوگا وہ کیا تھا اس کو ہم ابھی دیکھیں گے شان نزول میں اللہ تعالیٰ تمہیں خود فتوہ دیتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے فتویٰ یا اس کا سوال یا اس کا جواب وما یتلا علیکم فی القتابی اور جو پڑھ سنایا گیا تم کو کتاب میں کس کے بارے میں فی یتامن نساء اللاتی ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو لا تو تو نہن ما کتب لہن نہیں تم ان کو دیتے جو مقرر کیا تھا ان کے لیے یعنی حق محل اشارہ ہے نساء کی پہلی دو تین آیتوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی بات دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو تمہیں پیچھے سنا چکے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن یتیم اور لڑکیوں سے تم شادیاں تو کر لیتے ہو لیکن ان کے حق مہر تم ان کو نہیں دینا چاہتے اور وَتَرْغَبُونَ اور رغبت اس بات کی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو کیونکہ خوبصورت ہوتی ہیں یا اس لیے کہ وہ مال والی ہوتی ہیں اور ان سے نکاح نہ کرنے کی صورت میں تم مال یا ان کی خوبصورتی سے الگ کر ہو جاتے ہو والمستضعفین من الولدان اور کمزور سمجھے جانے والے بچے یعنی یہاں یتیم لڑکوں کے حقوق کی بات ہے تو تم کیا کرو ون تقوم للتامہ بالقسط اور یہ کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر یعنی یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کیا کرو معاملہ اچھا رکھا کرو اور وما تفلو من خیر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا ان کے ماں باپ تو ہیں ہی نہیں جن پہ ہمیں جت لائیں یا جن کی نظروں میں بڑے ہوں تو یاد رکھو کہ تم جو نیکی کرو گے کا نبی عَلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارے کا سارا معاملہ اس طرح کھلا ہوا ہے جیسے کہ وہ معاملہ سامنے ہوا اب اس آیت میں بنیادی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں اور یتیم عورتوں بچوں کا تعلق ہے پچھلی آیتوں سے اس کا ربط ہے کہ شروع صورت سے ہم یتیم اور عورتوں کے احکامات اور حقوق کی جو بات دیکھتے رہے کہ جاہلیت میں کیسے ان کو محروم کیا جاتا تھا میراث ہی نہیں دی جاتی تھی جو دیا بھی جاتا اس کو ناجائز طور پہ لے لیتے حق مہر نہ دیتے اب جب یہ آیات اتری تو اس کے بعد عرب معاشرے میں کچھ پھر واقعات پیش آئے کہ جس میں کچھ مسئلے اٹھ گئے کیونکہ ایک معاشرے کے رسم و رواج کو توڑنا اور وقت کے رواج سے اٹھا کر اللہ کے حکم کے اوپر بات کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اب ہوا کیا کہ جب صورت نزا کی آغاز کی آیتیں نازل ہوئی تو کچھ لوگ جو تھے ابھی بھی ہیلو حجت میں تھے شاید حکم بدل جائے یہ وقتی حکم اترا ہے ان کو وراثت میں حصہ دینے کا پھر شاید ایک حکم آ جائے کہ نہیں نہیں اب اب پھر بھی نہ دو پھر آپ کم آ جائے کہ نہیں اب ان کو چاہے ان کا حق مہر نہ دو تو بار بار لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جو بار دوبارہ آ کے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی حکم اور اترا کوئی اور بات اتری تو اس پہ یہ آیات اتری کہ کیا ہو گیا ایک دفعہ کی سنی ہوئی بات کافی نہیں ہے اس لیے یہاں ذرا سختی ہے بھیا یس تو نہ کا یہاں نہ فتویٰ ہے فتوا کا لفظ عام سوال جواب سے ذرا اوپر اٹھ کے آتا ہے کہ تم سے فتوے پوچھتے ہیں ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو بات کہہ دی تھی وہ شاید تھوڑی مشکل تھی تو نبی سے پوچھ لیں کہ شاید کوئی اس میں بات نکل آئے کوئی آسانی کی بات آ جائے کچھ اور اس میں ہو جائے تو کہا نہیں ان کو بتا دو کہ کل اللہ یفتی کم فی ہننا جب اللہ تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے اس حکم کے بارے میں بتا دیا تو پھر اب تم بار بار کیوں پوچھتے ہو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے جس حکم کو ماننے کو دل نہیں چاہتا نا ہر ایک سے پوچھتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں ہر جانے والے سے پوچھتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی نرم گوشہ نکل آئے شاید کوئی بات نکل آئے تو یہاں لفظ فتویٰ جو ہے نا اس کے اندر کیا پانا ہوتا ہے عربی زبان میں فتویٰ کہتے ہیں مبہم چیز کا بیان مبہم کہتے ہیں جو چیز بہم سے ہے یعنی چھپی ہوئی ہے باہامیم سے یعنی وہ چیز جو بڑی مشکل تھی اس کو کھولنا سوال ایسا ہوتا ہے کہ جو مشکل نہیں ہوتا لیکن کسی کو پیش آ گیا لیکن فتوے کے اندر لفظ تھوڑا سا مشکل کو سمجھنے کا پایا جاتا ہے اور افتا کا ایک معنی استحبار بھی ہوتا ہے خبر کا طلب کرنا کہ جب کوئی کسی سے کوئی بات پوچھتا ہے اس رنگ میں کہ اس کے بعد پھر وہ اس پہ عمل کر سکے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فتوے کے اندر آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو فی ہننا ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں اور بچوں کے حقوق کے معاملے میں کتنے زیادہ حق دینے والے ذہن تیار کرنا چاہتے ہیں سختی سے کہا دیکھو تمہیں بات بتا دی ہے جو ہو گئی بات شروع صورت نساء کے شروع میں لہٰذا بار بار نہ پوچھو آگے بات آگی وہ ان تن کے ہننا اس کی تفصیل ایک مختلف طرح سے بھی کی گئی ایک تو بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان عورتوں کے پاس دولت ہوتی ہے تو تم یہ رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ترغبونا کے بعد لا آتا ہے یعنی اس سے پہلے لا آتا ہے یعنی کہ تم لا ترغبونا انتن کے بننا کہ تمہیں رغبت ہی نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرو کیونکہ عربی زبان میں سلا بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے تو مفہوم کیا بن جاتا ہے ترغبونا ان ان تن کے ہو یعنی آپ بس اتنا لکھ لیں کہ یہ جو الف نون ان ہے نا اس سے پہلے عین نون ان لگا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے کہ ترغبون عن ان تن کے ہو ہونا کہ تم اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہو کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو لیکن صرف مال کی محبت میں تم ان کے ساتھ مال کر لیتے ہو شادیاں لیکن بعد میں ان کے حق ادا نہیں کرتے بالکل وہی وہی بات ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ اس بات کی امید نہ رکھو کہ دوبارہ عورتوں کے اوپر ظلم ہوگا عورتوں کو مشکل میں ڈالا جائے گا اور ان کے حق مہر اور ان کے مال وراثت کے اندر جو حصے ہیں وہ تمہیں سب دینے پڑیں گے بعض ابن عباس کہتے ہیں کہ میراث کی جو آیتیں تھی کچھ لوگوں پر بڑی بوجھل پڑی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا چاہے کوئی کسی کا دل چاہے یا نہ دل چاہے اور لا تو تو نہ ہننا میں کن سے خطاب ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ عورت کے ولیوں سے خطاب ہے جو حق مہر خود لے لیا کرتے تھے یعنی باپ اور بھائی بعض کہتے ہیں کہ یتیم عورت کا جو یعنی جو ولی ہے اس سے خطاب ہے جو شادی تو اس سے کر لیتا تھا لیکن اس کو حق مہر نہیں دیتا تھا اور اسی طرح کی مزید کچھ باتیں ہیں جو اس میں آتی ہیں باقی رہ بات من الولدان اس سے کون مراد ہے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے عرب معاشرے میں چھوٹے بچوں کے حقوق بہت پامال ہوتے تھے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں بھی چھوٹے بچوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے خاص طور پہ جو غربت جن کے گھروں میں ہو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑیوں کے نیچے آپ ٹھیک کرتے ہوئے دیکھیں اور اس طریقے سے ان کا معاملہ کریں دیکھیں کہ جس سے لگ جاتا ہے کہ واقعی یہ بچے شاید دنیا میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں تو ایسی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دیے بہت سارے اس پہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی حمایت کی ڈیٹیلز کے لیے واقعات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بات کو بڑھا کے اب ایک اور معاملے کی طرف رہنمائی کی آیت نمبر 129 میں 128 انمراۃن اور اگر کوئی عورت خافت وہ ڈرے خافت میں تا جو ہے یہ مونس کی ہے اصل میں لفظ خوف تھا کس بات سے ڈرے مم بالیہ اپنے شوہر کی نشوزن نشوز سے نشوز کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے ولات تخافون نشوز خنہ میں وہاں عورت کے نشوز کی بات تھی یعنی عورت کا مزاج بگڑا ہوا ہے وہ اکڑی اکڑی رہتی ہے اس کا بسنے کو دل نہیں چاہتا وہ مزاج کی تیز ہے یا غصے والی ہے یا مرد کے حقوق نہیں ادا کرتی لیکن اب یہاں اس آیت کا ٹاپک کیا ہے کہ وہ عورت جس کے مرد کے مزاج میں بگاڑ آ چکے ہیں وہ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ آیت کو پہلے ہلکا سا دیکھ لیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی بے پرواہی یا اس کے نشوز یا اس کے جی بھر جانے یا اس کے لڑنے سے گھبرائے او اعراضن یا اعراض کرتا ہے یعنی توجہ نہیں دیتا حقوق پورے نہیں کرتا اس سے پیچھا چھڑانے میں لگا ہوا ہے اس کو بات بات پہ تنگ کرتا ہے مارتا ہے ڈانٹتا ہے ایسا مرد جو بیوی کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ بہت ہی تکلیف کی چیز بنا ہوا ہے تو کیا کیا جائے فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر گناہ نہیں کس پر بگڑے ہوئے شوہر اور بیوی پر جو بھی بسنا چاہتی ہے کیا یصلحا بینہما صلحا کہ آپس میں صلح کر لیں یہاں صلح سے کون سی صلح مراد ہے کچھ لے اور دے کا معاملہ کر لیں ہوتا کیا تھا کہ بعض عورتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پائی جاتی تھی بعض دفعہ عورت خوبصورت نہ ہوتی بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ خاص عادات کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ مرد کے لیے قابل برداشت نہ ہوتی اور مرد سوچتے کہ ان کو طلاق دے دیں اور دوسری بیوی لے آئیں یہ آسان تھا لیکن اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ایک بیچ کا راستہ دے رہے ہیں پیچھے ہم نے سورہ بکرا میں آیت پڑھی تھی خلا کی کہ جب بیوی نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے آپ سمجھے کہ یہ آیت خلا خلا کا اپوزٹ ہے ہے کہ کہ لے کے کیا کیا کرو کرو گی بہتر تم کچھ دے دو کچھ حقوق میں کمی کر دو مثلا ایک شوہر کے پاس دو بیوی ہیں وہ کہتے دوسری رکھ رہا ہوں پہلی کو میں حقوق نہیں ادا کر رہا یہی مجھے اچھی نہیں لگتی اس کو طلاق دیتا ہوں یا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اب دوسری کہتی ہے کہ اس عمر میں طلاق لے کے کیا کروں گی اب نہ میرا کوئی دوسری شادی کا ارادہ ہے اور اکیلے میں کہاں پڑوں گی تو وہ اپنے میاں کو کہتی ہے کہ دیکھو تم نے مجھے طلاق دینی ہے نا وہ نہ دو باقی رہ گئی بات تمہیں میرا کیا مشکل لگتا ہے ہر روز ایک رات ایک میرے پاس اور ایک دن اس کے پاس نہیں آنا چاہتے چلو کوئی بات نہیں تم دو دن ادھر رہ لیا کرو ایک دن میرے پاس آ جاؤ تم تین دن ادھر رہ لو ایک دن میرے پاس آ جاؤ کچھ نہیں ہفتے میں بس ایک دن میرے گھر آ جاؤ اور باقی دن ادھر رو عقل مند ہوگی تو سوچے گی نا کہ طلاق کی صورت میں تو ساتوں دن اکیلے رہنا ہے تو اگر طلاق کی بجائے اس طرح کا لین دین کر لوں کہ کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے تو میں اس پہ راضی ہوں پیسوں کی بات ہے اچھا تم مجھے نان نفقہ نہیں دینا چاہتے خرچہ نہیں دیتے جتنا دینا چاہو گے دے دو میں پڑھی رہوں گی تمہارے گھر میں لیکن مجھے اس عمر میں نہ نکالو تو ایسی صورت میں اگر عورت کوئی معاملہ کرتی ہے مرد کو تو مرد کو اس کو قبول کر لینا چاہیے اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عمر کی بہت بڑی تھی پچاس سال سے اوپر کی عمر تھی ان کی اور جسم کی بھی موٹی تھی بھدی تھی یعنی کوئی ظاہری اٹریکشن نہیں تھی ان کے اندر تو ان کے دل میں خود ہی ایک خیال آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نفس صلی اللہ مجھے طلاق نہ دے دے دیکھیں جس بندے کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا اس کو ضرور اپنی اس کمی کا احساس ہوتا ہے مثلا بعض عورتیں اگر واجبی شکل و صورت کی ہوں اور میاں خوبصورت شکل کے ہوں تو ہر لمحے ان کو ضرور یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور سے شادی نہ کر لیں کہیں میں ان کو بری نہ لگوں اسی طرح اور بھی کمیاں ہو سکتی ہیں صرف شکل و صورت کی نہیں بعض دفعہ ایک مرد بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے اچھا خال اعلیٰ کا مرد ہے عورت بالکل سیدھی سادی گاؤں کی ہے اور اس نے پڑھا لکھی بھی نہیں ہے کبھی دین کی تعلیم کا فرق بہت ہوتا ہے تو جس بندے میں کمی ہوتی ہے نا ہر وقت اس کے دل میں یہ اٹکل ہوتی ہے ہے ایک خوف آیا ہوتا کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دے تو کہا اس صورت میں بھی چھوڑنے کی بجائے یوس لہا بھائی نہ ہوما سلحا آپس میں صلح کر لو لین دین کر لو کچھ نہ کچھ کر لو ادھر خلا میں کیا تھا عورت پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے میری جان چھوڑو میرا حق میر لے لو یہ باغ میرا لے لو یہ زمین میری لے لو میری جان چھوڑ دو یہاں کیا کر رہی ہے کچھ دے کے کہتی ہے کہ اللہ کے لیے میرے پاس ہی مجھے چھوڑو نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ممکن طریقے پہ گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن گھر کیوں نہیں بستے کیوں یہ معاملہ سیدھے نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے وہ اخ درا نفسوں میں شخ نفسوں میں شخ موجود ہے شک جو ہوتا ہے نا یہ بخل سے بھی آگے کا درجہ ہے بخل تو یہ نا کہ انسان کنجوسی کرے لیکن میں یہ ہے کہ انسان پھر خود تو بہت لے لیکن دوسرے کو نہ دے عموماً گھریلو جھگڑوں کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی شوق موجود ہے وہ کہتی ہیں ہم کیوں چھوڑیں اپنی باری برابری لیں گے پہلے تو اگر کم پہ راضی تھے اب چونکہ ایک اور بیوی اس نے رکھ لی تو اب تو ہم اس سے پورا خرچہ لیں گے یہ شوق ہے اور مردوں کے اندر شوق کیا ہے کہ وہ عورتوں کی اس قسم کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کرتے کہ نہیں چھوڑو تمہیں میں کیوں رکھوں میں اتنا بھی کیوں دوں جو تم مانگ رہی ہو میں آج طلاق دیتا ہوں میری ذمہ دار جان تم سے چھٹ جائے گی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی تو جو نفسوں کے اندر بخل اور ہرس ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے عموماً پھر سلح نہیں ہو پاتی کرو کیا وہ ان تخصنو اور اگر تم نیکی کرو احسان کرو بتتقو اور پرہیزکاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر اس بات کی خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو اس ایک آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں عمل کی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ قصور عورت کا کا نہیں ہوتا ہوتا کبھی مرد بھی ہے اور آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ چلے مجھے تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بات سنیے کہ ہمیشہ عورت اپنے آپ کو مظلوم کیوں سمجھتی ہے آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ قصور مرد کا ہی ہوتا ہے ہاں نہیں ہمیشہ تو واقعی نہیں ہوتا مرد کا قصور شرط یہ ہے کہ وہ مرد آپ کا بھائی ہو آپ کا باپ ہو آپ کا ماموں ہو پھر تو وہ مامی بھابھی اور خالہ ہی کا قصور وہ ممانی یا چچی کا ہی قصور ہوگا ہاں جب وہ مرد دوسری طرف ہوگا تو معاملہ بگڑ جائے گا تو اب یاد رکھیے کہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جس بندے کو جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا جو اس کا دل ہے جس طرح کا اس کا معاملہ ہے اس چیز کو مختلف اینگل سے دیکھا کریں کبھی بھی رشتوں کا ساتھ نہ دیا کریں اگلی ایک آیت میں آ رہی ہے انصاف کی بات دوسری بات ہے کہ کبھی عورت کا قصور ہو سکتا ہے کبھی مرد کا ہوتا ہے اب کچھ باتیں ان آیتوں میں سے چنگ کی صورت میں کریں گے پہلی دفعہ بات تو لفظ بال پہ کر لیتے ہیں جو اللہ کے نب... اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا کہ جو عورتیں کس بات سے ڈرتی ہیں بالحا یہ جو بال کا لفظ ہے نا با لام یہ زوج کے معنی میں ہوتا ہے اچھا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لیکن ہمیں شاید ابھی تک پتہ ہی نہیں بلکہ پنجابی میں لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کوئی بولے گا آپ میں سے کوئی عورت ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں بال بچوں کا کیا حال ہے بولتے ہیں جملہ یہ کون سے بال ہیں سر کے بال یہ والا بال ہوتا ہے آپ اس جو بالوں کو کہتے ہیں نا وہ بال نہیں یہ بال بچوں کا کیا حال ہے تو بال سوچ کے معنی میں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کا نشوز کیا ہے اب اس پہ بھی تو بات کریں نا کیونکہ آپ اس موضوع پہ بہت سننا چاہ رہے ہیں آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ بھئی اس کو ایسے ہی نہ جانے ذرا شوہر کا نشوز بھی تو تو بتائیں عموماً چار قسم کا نشوز مردوں کی طرف سے دکھتا ہے نمبر ایک طبیعت کے اندر روب ہوتا ہے یعنی چڑھائی کرنے والا انداز ہر وقت حواس پہ سوار ہے روب غصہ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یعنی مزاج کی سختی آپ کہہ لیں کہ جیسے ڈومیننٹ پرسنالٹی غصے کی کیفیت ہر وقت بات بھی کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی جیسے کوئی اپنے امپلائی سے کرتا ہے یا غلام سے کرتا ہے دوسرا نشوز ہوتا ہے صحبت چھوڑ دے یعنی عورت کے خاص حق جو ہیں وہ نہ دے اور اس میں عورت کو ٹارچر دے کیونکہ جب انسان کی زندگی میں دوسری عورتیں آتی ہیں تو اس کا ایک لام حالا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی بیوی میں پھر نقص دکھتے ہیں اور اب اس میں صحبت چھوڑنے کو اب ہر طرح سے لے سکتے ہیں عورت کے فکر پہ بات عورت کی شکل پہ بات تم ایسی نہیں ہو تم ایسی نہیں تم مجھے خوش نہیں رکھتی تمہارے اندر یہ خرابی ہے بعض دفعہ عورت نے ایک سیدھی سادی شریف ہوتی ہے مرد ذرا باہر کچھ ایسے لوگوں میں نکلنے لگے جہاں بہت ہی حسن کی پری ہیں تو پھر ایسی صورت میں عورت کے ساتھ کسی بھی طرح کا پیار محبت یا نرمی کی کیفیت اس کے اندر نہ ہو تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ نشوز میں آتی ہے نفقے میں کمی نفقہ نہ دے بند مرد ہر لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں لیکن جہاں پیسوں کی بات آتی ہے ہاتھ کھینچتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا وہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضروریات بھی ساری پوری کر دیں گے پیسہ نہیں دیں گے ہاتھ میں اور اس کی وجہ عموماً ویسے یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو پیسے خرچ کرنے بھی نہیں آتے اگر عورتوں کو پیسے دے دیے جائیں گھر کے خرچ کے تو ہو سکتا ہے کہ پندرہ دن میں پورے مہینے کا خرچہ پورا کر کے بیٹھی ہوں کہ پیسے نہیں ہیں لیکن کچھ مردوں میں واقعی پیسے کی بہت کمی ہوتی ہے وہ پیسہ نہیں دے سکتے عورتوں کو اور چوتھی چیز جو ہے وہ سب سے بھڑکے کیا ہے کہ پھر ساتھ رہنا ہی چھوڑ دے گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ چاروں صورتیں ایکسٹریم سچویشنز ہو سکتی ہیں اسی کو قیاس کرتے ہوئے ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھے بس آپ دیکھیے کہ جو بات میری سننے والے لوگ ہیں آپ میں سے مختلف ایج کے لوگ ہوں گے اور جن کو آپ جانتی ہیں ان میں بھی مختلف ایج کے لوگ ہوں گے کچھ بالکل نیولی میرڈ کپل ہو سکتے ہیں ایک عورت نیولی میرڈ ہے کر گئی شادی ہو گئی شادی وہی بات کہ نہ دیکھا نہ اور بس نام پہ کر دی کہ لڑکا باہر رہتا ہے یا لڑکے کا اسٹیٹس دیکھا اب اس لڑکی کو شوہر کے گھر میں جا کے پتا چلا کہ شوہر کے تو لچھن ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن نشوز کے درجے ہیں مثال ایک لڑکی کو شادی کے فوراً بعد پتا چلتا ہے کہ شوہر میں اخلاقی خرابی ہے شرابی ہے کبابی ہے نماز نہیں وٹ ایور اس لڑکی کا اپنے شوہر سے معاملہ کرنا بالکل مختلف ہونا چاہیے اس عورت کی نسبت جو تیس چالیس سال سے ایک مرد کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اگر ہم بچیوں کی تربیت میں یہ چیز رکھیں دیکھیں بے صبری نہیں بدگمانی نہیں لیکن ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے پہلے تو رشتے کرتے ہوئے دیکھیں کہ جس لڑکے کے پلے ڈال رہے ہیں وہ ہے کون ہے لیکن اگر ہم نے غلط جگہ کر دیا تو پھر جاتے ہی دیکھ لیں اتنی سمجھ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ادھر کام کرنے اور محنت کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور ادھر فائدہ نہیں ہوگا کچھ بیماریاں ریکیوریبل ہوتی ہوتی ہیں کچھ نہیں کسی کو اگر بچپن سے گندی آتے پڑ گئی ہیں وہ ایک پندرہ سولہ سترہ سال کی لڑکی کیا بدلے گی اس لڑکے کو اور بعض ماں اتنا ظلم کرتی ہیں آنے والی بہوؤں پہ لڑکا خوب بگڑ چکا ہوتا ہے کہتی ہیں اس کو ایک نیک لڑکی لا کے دو تاکہ وہ اس کو ٹھیک کر لے کوئی کی چھڑی نہیں ہے اس کے ہاتھ نہ کبھی ایسی بہویں لائیں ان کی بھی زندگی رونے والی ہوگی اور جو مرد بیٹا ہے وہ بھی نہیں خوش ہوگا وہ پھر بگڑ گیا تو پھر اس کے اس کے لیے آپ دعا کریں تو بہرحال حالات کو دیکھا جائے گا عورت کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا جائے ایک مدرز آف بلیورز کی سیریز جو تھی اس میں کہانی بھی سنائی تھی پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا نام تھا وہاں سے لے کے عبداللہ تک کہ ایک لڑکی پاکستان کی تھی پھر اس کو پاکستان کی نہیں بیسیکلی کسی بھی اور عرب کنٹریز کی تھی غریب ملک کی تھی اور شادی ہو کے دوسرے باہر کے کسی ملک میں گئی لڑکا جو تھا وہ بہت فیمس تھا پھر ادب گلوکار بن گیا تو یہ روتی رہتی تھی لیکن کس طریقے سے اس عورت لڑکی نے اپنے شوہر کے لیے راستے ہموار کیے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پہ پلٹایا بہت سال کا صبر بھی بعض دفعہ پھر اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد بیماریاں دکھ اور پریشانیاں لگ جاتی ہیں اس لیے پہلے سے دیکھیں جو چیز خراب ہو رہی ہے اس سے پہلے ٹھیک لیں ٹیڑھی کرسی آپ گھر لے آئیں گے آپ اس کو جتنی مرضی کوشش کریں گے وہ سیدھی نہیں ہوگی تو بجائے اس کے کہ اپنی جوانی خراب کی جائے اور اپنے آپ کو گناہ میں رکھا جائے ایک زانی ہے اور ایک صاف دامن کی عورت ہے ایک بے نمازی اور ایک بے نمازی ہے کتنے کو دن خوش رہیں گے شروع میں فیصلہ لے لینا چاہیے اچھے طریقے سے یہ نہیں میں کہہ رہی خدا کے لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ بس جاتی طلاقیں لے جائیں پہلے ہی سوچ سمجھ کے کریں نہیں ہے حالات کو چیک کریں دیکھیں پیار سے رہتے ہوئے بات کریں یہ سارے مرحلے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک عورت اپنی ہر کوشش کرے یہاں یعنی یہ جو لفظ ہے نا کہیں یوس لہا بینا ہوا سلحا اس میں صرف چیزیں ہی دینا نہیں ہوتا کہ اچھا میں یہ حق چھوڑتی ہوں میں یہ چھوڑتی ہوں بلکہ اس میں ہر ممکن طریقے سے اصلاح کی جا سکتی ہے ٹائم دے گھر میں رہتے ہوئے ٹائم دے اس کو اپنے سے تھوڑا دور رکھے اسے کہ کہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ میرے شوہر ہیں لیکن آپ کی یہ چیز میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اگر آپ کو سچی محبت ہے تو آپ کو یہ چیز چھوڑنی پڑے گی تھوڑا ٹائم دیں نصیحت دیں تذکیر کا موقع لائیں اپنے آپ کو اپنے دین پہ جتنا پکا رکھیں گے اتنا انشاءاللہ دوسرا جلدی پلٹے گا بعض دفعہ ہم برداشت کر کر کے دوسروں کو مزید گناہ کی توفیق دے دیتے ہیں مثال ایک عورت ہے جس نے کبھی شراب دیکھی نہیں ہے وہ شوہر کے گھر میں آئی پتہ چلا شوہر شراب پیتے ہیں اب ماں باپ نے تو کہا کہ اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلے گا اور وہ چپ کر رہی ہے شوہر نے شروع میں پی بعد میں کہا لے کے آؤ میرے لیے سرو کرو مجھے کسی دن چسکی لو لے لے گی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سیدھی سادھی لڑکی ایک شرابیہ میں بدل چکی ہوگی یہ کوئی دین نہیں ہے یہ کوئی سمجھوتا نہیں بچیوں کو کبھی اس چیز پہ اپنے گھروں سے کہہ کے مت نکالی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے وہاں رہو گی نہیں بندے کو دین کی حدیں پتہ ہونی چاہیے حلال اور حرام کا فرق پتہ ہونا چاہیے اللہ کبھی کسی ظالم یا کسی زانی بدکار سے واسطہ نہ ڈالے لیکن خدا نہ خاصہ اگر ڈل گیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اسی وقت معافی مانگ لے کیونکہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود اگر نہیں نپتی تو الگ ہو جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی تمہیں دوسرے راستے دے دے گا کیونکہ کبھی یہ مت سوچئے کہ ایک دروازہ اگر بند ہوا ہے تو اب سارے دروازے بند ہوں گے آپ اپنی لڑکی کو ادھر سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا گھر اس کو دے سکتا ہے ایک بے دین کو آپ بے دینی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی دین کو لے آئے گا اگلی دو آیتوں کو پڑھ لیں پھر کچھ باتیں اس میں مزید اگر آپ چاہیں گے تو ہم کر سکیں گے فرمایا ولن تستی اور ہرگز نہیں تم سے ہو سکے گا تمہیں استطاعت ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے کس بات کی اندادلو بین النساء کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان اس کو مراد دو معنوں میں لے لیجئے ایک بیوی کی صورت میں تو عدل کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایک عورت کے بھی حقوق تم نہیں دے سکتے کیونکہ نفس میں شخ ہے جو مرد اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں پھر وہ عورتوں کے شخ جو ہیں وہ عورتوں کے حق نہیں دیتے اور شخ کے اندر انا بھی آتی ہے طبیعت کا غصہ بھی آتا ہے نہیں کر سکو قتل ولو ہرس تم اور اگرچہ تمہیں اس کی بڑی ہرس ہو بڑی ہرس رکھتے ہو کہ میں عورت کے ساتھ انصاف کروں لیکن تم نہیں کر سکتے کرنا کیا نہیں فلا تمیل کل المیل پس نہ جھک جاؤ ایک ہی طرف جھک جانا کیسے کہ فتح ضرور کل معلقہ کہ چھوڑ دو گے اس کو ایسے ہی جیسے کہ لٹک رہی ہے معلقہ آئین لام قاف سے ہے اللہ کا یعلی کو تعلیق سے کہ یعنی اس بیوی کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو اب اس طرح اس کو دیکھیں گے تو دو معنی ہے ایک ہے کہ ایک ہی بیوی ہے اور مرد کی نظریں اور عورتوں میں پڑی ہوئی ہیں اس کی حالت خراب ہے وہ ادھر ہے اور ادھر ہے تو ایسی عورت کے حق تم دے ہی نہیں سکتے دو بیویاں کبھی ہوتی ہیں تو صورت میں یہاں جو مراد ہے عدل سے یہ کون سا عدل ہے یہ انسان کے مادی عدل کی نہیں جذباتی عدل کی بات ہے مثلا ایک شوہر ہے اس کی دو بیویاں ہیں اب وہ جتنی مرضی کوشش کرے جذباتی طور پہ دونوں کو ایک جیسا نہیں رکھ سکتا کیونکہ ہر انسان کے اندر مختلف خوبیاں ہوتی ہیں ایک بیوی کا اخلاق اس کا کردار اس کی گھرداری اس کا سگڑاپا اس کے بات کرنے کا انداز دوسری سے اگر مختلف ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرد کہ اگر مجھے ایک بیوی سے اتنی محبت ہے تو دوسری سے بھی اتنی ہے جذباتی طور پہ بندہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں کر سکتا اور یہ عدل تو آپ دو بچوں میں بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے دو بچے ہیں یا چار بچے ہیں کیا ہر بچے کے لیے دل میں ایک الگ خانہ نہیں ہے وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی کمزور بڑا ہوتا ہے اس لیے پیارا لگتا ہے کوئی سمجھدار بہت ہوتا ہے کوئی نائس بہت ہوتا ہے تو کہا کہ دو بیویوں کی صورت میں تم ان کے ساتھ جذباتی عدل تو نہیں کر سکتے لیکن مادی عدل کرنا نہ چھوڑنا اللہ کے نبی وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی ساری بیویوں کے بیچ میں عدل اور انصاف کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے عائشہ کے معاملے میں نہ پکڑنا کیونکہ میرا دل ان کی طرف جھکتا ہے اب اب دیکھیے عائشہ سے محبت تھی لیکن کیا اس کا اللہ کے نبی کے معمولات پہ اثر پڑا کیا آپ صرف حضرت عائشہ ہی کے گھر میں رہیں اور باقی بیویوں کو چھوڑ دیں کل محلہ کا لٹکتی رہے لٹکنی سے مراد کیا کہ نہ وہ شادی شدہ عورتیں ہوئیں اور نہ بیوہ ہوئیں لوگ ان کو شادی شدہ سمجھ رہے ہیں اور شوہر مہینی لگا رہے شوہر کو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی وہ کئی کئی دن گھر ہی نہیں آتے وہ ان سے ہنس کے بات ہی نہیں کرتے یہ جو بات ہے نا کل محلہ کا اسی پہ میں بات کر رہی تھی پیچھے بعض دفعہ بعض عورتیں شوہر کے گھر میں ہوتی ہیں لیکن وہ بیواؤں سے زیادہ بدتر زندگی بسر کرتی ہیں جس کا شوہر مر گیا اس کے پاس تو تنہائی ہے نا لیکن کچھ عورتیں شوہر کے گھر میں رہ کے نہ صرف یہ کہ اس کی کئی غلط چیزوں کو برداشت کرتی ہیں بلکہ بعض مار پیٹ کو بھی برداشت کر رہی ہوتی ہیں تو کہا پھر ایسا نہ کرو ہاں بھائی تس لگو و تد تکو صلح کر لو اور تقوی اختیار کرو یہاں تس لگو میں لفظ صلح نہیں ہے اصلاح ہے اس معنوں میں کہ مرد چاہتا میرا گھر بنا رہے تو پھر اپنی اصلاح کرے اور دوسری صورت یہ ہے اگر عورت میں کوئی خرابی دکھتی ہے دونوں میں یعنی حالات کو بہتر کریں اس ریزن کو دور کریں جس کی وجہ سے گھر جہنم بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اختیار کریں اللہ کا ڈر اختیار کریں کیونکہ جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا وہ نہ سسرال سے ڈرے گا نہ سسر کا ڈر ہے نہ اس کو خاندان کا ڈر ہے نہ برادری کا ڈر ہے اللہ کا ڈر ہے جو انسان سے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرواتا ہے تو کہا کہ دونوں کے اندر یہ مزاج آ جائے کہ وہ تقویٰ بھی اختیار کرے اصلاح والے ہوں جو ہوں یہ سب کچھ کرے تو فائن اللہ حقاً غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر اللہ معاف کر دے گا کس کو شوہر نے اگر کوئی زیادتی کی حقوق میں کمی بیشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا بیوی کی طرف سے کوئی کمی بیشی تھی تو اس کو معاف کر دے گا لیکن وہیں یہ تفرقہ یعنی صلح اور اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اصلاح بھی کر لی صلح کی بھی کوشش کر لی لیکن نہیں بنی نہیں نبھی دل نہیں ملنے تھے نصیب نہیں تھا تو کیا کرو وہی رو نہیں تم ادھر ہی رو ہم طلاق والی بچی کو کیسے گھر میں رکھیں گے اس کے آنے سے باقی بہنوں پہ اثر پڑے گا اس سے فلاں ہوگا ناک کٹ جائے گی باپ کی ناک کٹ جائے گی ماں کی یہ ہو جائے گی پہلے وہاں اتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اب اس کو کون پالے گا کون کھلائے گا کا مت سوچو اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو کہ یغن اللہ کل من ساتھی اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی کشائش سے ان دونوں کو مرد کو بھی اور عورت کو بھی دیکھیے کہ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو یا دونوں برے ہو یا ایک اچھا اور ایک برا ہو بعض دفعہ دو اچھے لوگ بھی آپس میں نہیں رہ پاتے یہ مان لیجئے اور یہ اصول زندگی میں بنا لیں صرف شادی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے آپ کے جابز کے ساتھ آپ کے کاموں کے ساتھ آپ کے نیبرز کے ساتھ آپ کے اجتماعی دینی دنیاوی کاموں کے ساتھ اس اصول کو جوڑ لیں کہ کبھی کبھی دو اچھے لوگ بھی ساتھ نہیں رہتے سائنس کی زبان میں ایک پول ہوتا ہے نیگیٹو اور پازیٹو کبھی آپ نے سنا ہو اس کے بارے میں میگنیٹ جو ہوتا ہے اردو میں کیا بولتے ہیں آپ دیکھیے کہ ہے نا تو اس کے دو پول ہوتے ہیں ایک نیگیٹو ہوتا ہے آدھا اور آدھا پازیٹو ہوتا ہے آپ اگر دو بار کو ساتھ رکھیں گے نا یہ دیکھیں یہ دو اگر پوزیٹو ہے تو آپ ان کو جتنا قریب کریں گے نا یہ اتنا کھینچیں گے اگر آپ چاہتے ہیں نا یہ دو جڑ جائیں تو ایک کو نیگیٹو کو نیچے کر دیں پوزیٹو کو اوپر اور دوسرے کو اس کا اوپر دیں تو یہ دونوں جڑ جائیں گے اب یہ دو مختلف نیگیٹو پازیٹو سے مل گیا تو جڑ گئے اور آپ ذرا پازیٹو کو پازیٹو سے ملائیں گے تو یہ ریپیل ہوں گے اسی طرح بعض دفعہ دو اچھے لوگ بھی ساتھ میں نہیں رہتے مزاج کا فرق ماحول کا فرق طبیعت کا فرق دل کا فرق کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر نیک بندہ ہر نیک عورت کو اچھا لگے کوئی عادت بدل سکتی ہے کچھ بھی نہیں دل نہیں ملا اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسی مثالیں آئیں حضرت زینب کا نکاح آپ نے حضرت زید سے کر دیا زینب جو تھی آپ کی پھوپھی زیادہ بہن تھی قریشیہ تھی خوبصورت تھی زید جو تھے وہ غلام تھے بس یہ ایک ان کے نام کے ساتھ تھی کوئی برائی نہیں اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے بھی تھے لیکن زینب کہتی ہے میرا زید کے ساتھ دل نہیں مل رہا کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں اچھے لگتے جب وہ آتے تھے آتے ہوئے دیکھا باقی سارے مرد خوبصورت تھے یہ اندر چھوٹے قد کے کالے رنگ کے تھے اور غلام تھے تو مجھے مجھے احساس کمتری کا احساس میں ہوئی مجھے یعنی احساس کمتری کا احساس ہوا کہ میرا شوہر ایسا کیوں ہے اللہ کے نبی میں ان کے ندین میں کوئی نقص نہیں نکالتی یہ بڑے اچھے ہیں کہا اچھا کوشش کر لو کوشش کر لو نہیں کری تو یہ تفر رکھا اللہ نے وہاں جدائی کرائی کیا ہوا وہی زینب بعد میں امہات المومنین میں مل گئی کتنی مثالیں موجود ہیں ہمارے کلچر کی ایک اور خرابی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہندو کلچر میں رہنے کی وجہ سے طلاق کو انتہائی اتنا مکرو کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ دیکھئے کہ ان میں تو طلاق کی بجائے اگر شوہر مر بھی جائے نا تو عورت اس کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے آپ اس رسم کو جانتے ہوں گے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوہ کی زندگی اتنی کٹھن ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ روز مرنے کے بجائے ایک ہی دن مر جائے یہ کلچر اس سے تک ہوگا اسلام نے گو کے طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا لیکن پھر بھی حلال ہے کیوں اس لیے کہ جب ایک بندے کی ایک جگہ بات نہیں بنی ہر روز اٹھے گا اور جلے گا ہر روز دیکھے گا تو کڑے گا پوری کوششیں ہو گئی سب کچھ کر لیا نہیں بن رہی اب کوئی وجہ ہو کہ نہ ہو یہ دل ایسے نہیں ہے کہ آپ کا یہ کپڑا ہے نا مجھے نہیں بھی اچھا لگا لیکن میں نے پہن لیا میری ضرورت ہے گرمی ہے مجھے پہننا ہے سردی ہے مجھے پہننا ہے ہاں نہیں مجھے اچھا لگ رہا پھر بھی میں نے پہننا ہے کپڑے تو نہیں ہے بس جب آپ کھانا پکاتے ہیں آپ کہتے ہیں کھا لو بچہ کہتے ہیں نہیں کھانا یہ کرنا ہے پسند نہیں پھر بھی پیار ہیں کھا لیتے ہیں انسانی رشتے جو ہوتے ہیں نا اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں لہٰذا اس کے اندر بالکل انسان کو بیلنس رکھنا چاہیے نہ کسی کو اتنا فورس کریں اور نہ کسی کو بالکل کھلا چھوڑ دیں شروع سے تربیت ایسی ہو معاملات ایسے ہوں کہ نبھا کی کوشش ہو لیکن ایک خاص حد تک نبھا کے بعد اگر نہ ہو تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم وہیں پڑی رہو لوگ کیا کہیں گے اور ایٹی پرسینٹ میں نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ظلم کی چکی کا شکار ہوتی ہیں یا پستی ہیں ماں باپ کو بہن بھائی کو پتا بھی ہے کہ یہ بڑے برے حال میں لیکن اس کو کیوں نہیں وہاں سے فارغ کراتے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا ڈر باتیں ہوں گی نام پڑے گا اور ساتھ ہی کیا غم ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر طلاق کا ٹھپا لگ گیا اب کل اس کی شادی کا کریں گے آج کل تو کنواریوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ تو شوہر کے گھر سے واپس آئی گئے اس کا کیسے ہوگا کبھی یہ نہ سوچیں یخن اللہ کل من ساتھی ہی حبیبہ کو دیکھ لیں بیوہ تھی طلاق یافتہ تھی اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا ام حبیبہ کو دیکھیے بیوہ تھی تھی چار بچوں کی ماں اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا حضرت ختیجہ کو دیکھے دو دفعہ شادی شدہ تھی بچوں کی ماں تھی اپنی عمر سے پندرہ سال چھوٹے شخص سے نکاح ہو گیا نہیں دیا کل اللہ کی وسطوں کو دیکھیے کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں وکان اللہ واسن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت وسط والا اور بڑی حکمت والا ہے تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا پوری کوشش کر لو ہر حال میں رہنے کی رکھنے کی کرنے کی کرانے کی لیکن اگر کوئی نہ رہ سکے نہ رکھنا چاہے تو پھر زبردستی نہ کرو رہو تو عزت کے ساتھ رہو چھوڑو تو عزت سے چھوڑو یہ اصول اپنی بچیوں کو سکھایا کریں شوہر کے گھر میں بے عزت بن کے نہیں رہنا کہ روز صبح اٹھ کے جوتے کھائیں مار کھائیں ان کی گالیاں سنیں ان کی گندی یعنی جس کو کہہ لے کہ کہہ والے کپڑے دھوئیں اور ان کی بےخودہ باتیں سنیں ان کے ساتھ گندگی دیکھے سنیں اور بعد میں کہیں کہ نہیں پھر بھی ہم ادھر ہی رہیں گے بالکل نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ بس کسی کو ازمائش میں نہ ڈالے لیکن جو اللہ پہ نظر لگائے گا پھر اللہ اس کو دے گا اس سے اچھا اور جو دین کے لیے کسی کو چھوڑے گا اللہ اس کو دین والا ہی دے گا اور ہاں اگر دل میں دنیا بسی ہو اور نام اوپر دین کا ہو کہ جی ہم تو اپنے دین کے لیے چھوڑ رہے ہیں پتا چلا کہ کسی اور اس سے اچھی جگہ پہ نظریں لگ چکی ہیں تو پھر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کون کس نیت سے کس کو چھوڑتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ہمارے دین کا اکثر اظہار جو ہے نا وہ ہمارے ان شادی کے تعلقات اور معاملات سے دکھتا ہے بڑے بڑوں کا دین کھلتا ہے تو اس وقت کھلتا ہے جب وہ اپنے بچوں کے رشتے جوڑتے ہیں ساری زندگی دین دین دین کی باتیں دین کے درس کرنے والے بھی اس وقت پگھل جاتے ہیں تو مال پہ پگھل جاتے ہیں حسن پہ پگھل جاتے ہیں کسی اچھے عہدے پہ پگھل جاتے ہیں بندے کا اصل دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنا یا اپنے بچوں کا رشتہ کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پیش کر کے ساتھ دوبارہ پھر کہہ دیا اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی کیوں سوچتے ہو کہ نہیں ایسا اس سے اچھا ملے گا اس سے بھی اچھا مل سکتا ہے کیوں نہیں مل سکتا کیونکہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے کسی پہلے شوہر کا تو نہیں پھر وہ کہتے نہیں یہ سسرال والے باتیں کریں گے پھر میری بچی بدنام ہو جائے گی پھر اس کی باتیں باہر نکلیں گی پھر بد... اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے وہاں ایک تو یہ کرتے ہیں نا ظلم کے چھوڑ دیتے ہیں تو ساتھ یہ بھی دھمکی دے کے بھیجتے ہیں کہ واقع کر کے دکھاؤ کہاں دکھاتے ہو پہنچیں گے تم سے پہلے اب ایک خوف ہے ماں باپ اور کمر ٹوٹ گئی پہلے ہی مشکل سے شادی کی تھی اب پھر لڑکی واپس آ گئی کہا مت سوچو ان باتوں پہ اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ مانی علی ماں تئی ولا موتی علی ماں منا ولا ین فوز الجتی من کل جت ورنہ دیکھیں کہ بیماری کو شروع میں نہ پکڑے نا تو بڑے ہونے کے بعد وہ بیماری اتنی پھیل جاتی ہے اس کا رگ رگ میں اثر پہنچ جاتا ہے کینسر کو شروع میں پکڑ لیں تو ختم ہو گیا ابھی کوئی بچہ نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں آپ کی بچی گئی پلٹا لیجیے اس کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑکے کیے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اوپر سے دور ہوتی ہے مثلا اللہ نہ کرے اسکن پہ داغ ہے نا یا اسکن پہ دانا نکلا اس پہ بینڈیج لگائیں اس پہ کوئی دوائی لگائیں ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کسی بندے کے خون کے اندر جراثیم ہے بیماری کے کیا آپ کی بچی ٹھیک کر لے گی نہیں کر سکتی اور نہ اتنی مشقت میں ڈالیں پھر وہ خود ہی کہیں نہ کہیں دھکے کھا کے اللہ سے کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب بنا دے ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ بیمار ذہن کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر خوب اچھی تربیت کر کے بھیجیں اتنی اسٹرانگ اور دین اور دنیا کے ناطے میں ان کو حدیں بھی پتہ ہے وہ اچھے حکمت سے بھی بات کرتی ہیں سگڑ بھی ہیں اور اتنی خوبیوں کی مالک ہیں کہ وہ برائی چھوڑ دیں ان لڑکیوں کے لیے کہ اچھا تم چھوڑو گی تمہارے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا اچھا پھر آپ کو یہ کچھ چھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے جی میں چھوڑتا ہوں پھر آ جائیں گے وہ جو بیس سال کے بعد دھکے کھا کے آئیں گے نا انشاءاللہ وہ ایک سال میں ہی آ جائیں گے کر لیں مہلت لڑکی طلاق نہ دیں سپریٹ کروا دیں الگ رہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیر ڈال دے گا تو وہ آ جائیں گے اور سب کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کے خزانے بڑے ہیں کیونکہ اللہ ہی الَّذِينَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اسی بات کی وسیعت کی تھی ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی و یا تم کو بھی کتنا پیارا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کیا اس کو ہائی لائٹ کر لیں ساری باتوں کا علاج ہے کہ انتق اللہ اللہ سے ڈرو رشتے کرتے وقت رشتے چھوڑتے وقت نبھا کرتے وقت نبھا نہ کرتے وقت ایک چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی کیونکہ جب اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا تو انسان پھر مشکلوں میں سے یوں نکل آتا ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے وہ میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج کر دے گا ایگزٹ بنا دے گا وہاں سے نکلنے کا ایک جگہ آتا ہے فہو حسب اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے رشتے کرو تو متقیوں سے کرو تقوی والوں سے کرو کیوں کہ اگر یہ تمہاری بچی کو خوش نہیں بھی رکھیں گے یعنی بہت لاڈ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ مولوی ٹائپ بندہ ہے مثال دیتی ہوں بہت زیادہ اس کو گانے نہیں آتے جو تمہاری بیٹی کو سنا سکے گا اور بہت زیادہ اس کی باتیں نہیں کرے گا لیکن اس پہ ظلم نہیں کرے گا اور آپ آزما کے دیکھیں جہاں تقوی کی شرط اٹھا کے رشتے ہو جاتے ہیں نا تو وہ مال و دولت کے باوجود بھی رونا ہی آنکھوں میں آیا ہوتا ہے اور آنسو ہی گرتے ہیں کہا اگر اس حکم کا انکار کرو گے وَإِن تَقْفُرُو اور اگر تم کفر کرو نہ شکری کرو نہ فرمانی کرو تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْ تو اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا اور ہے اللہ تعالی ہر چیز سے غنی بے نیاز بے پروا تعریف کیا گیا غنی کہہ کے یہ بتا دیا کہ تمہاری بچی کھائے گی کہاں سے وہ غنی کھلائے گا اور یہ حمیدن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بچی بدنام ہو جائے گی نہیں وہ حمید جو خود تعریف کیا گیا وہ اس بچی کی بھی تعریفیں کروا دے گا پھر فرمایا ولی اللہ ہی معاف سماواتی و معاف اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور ہے اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے آپ دیکھیے کہ تین دفعہ اوپر نیچے یہاں اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے ہم تو سوچتے نا کہ اچھا یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت تھی بس ایک ہی جگہ کافی تھی بہت تھی تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو مختلف حالات میں اپنی ملکیت کا بتایا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا شادی کے تعلق سے بھی تعلق ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مرد تمہارے معاملات کا اختیار ہے یا مختار ہے نہیں یہ اللہ کی ملکیت میں ہے پھر للہ ما فی میں دوسری دوسری جگہ جگہ دوبارہ شادی ہونے کے چانسز کھولے گئے کہ اختیار تو اس کا ہے کوئی تمہارا اگر نقصان کرنا بھی چاہے گا تو کیا وہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ دنیا والوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بانٹی ہوئی یہ چیزیں کہ تم اس طریقے سے بات کرو کہ لوگوں سے لوگے اور لوگ تمہارے لیے فائدہ کریں گے کوئی تمہارے حق میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اور پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھ لو اتنی ملکیت ہے یہ تیسری ملکیت ہے دھمکی ہے اس میں ظلم کرو گے تو یاد رکھو اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے تو اللہ تمہیں اٹھا دے گا وہ یا طبی آخرین اور دوسروں کو لے آئے گا یعنی اسی ٹیکس کو اگر پیچھے سے ساتھ جوڑ لیں تو کیا پتہ چل گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کو پھر زیادہ دن اس دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوگا اور دوسری طرف اگر اس کو بیوی کے ٹیکس میں دیکھیں تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک غلط چیز سے اپنے آپ کو دور کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو لے آئے گا یعنی ایک ایک آیت کے کئی ڈفرینٹ اینگل ہیں کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو کھول کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم اللہ سے اپنی امیدیں لگا لو اس کی ملکیت کا یقین رکھ لو وکان اللہ کا قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ٹوٹے گھروں کو جوڑ دے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے قدرت ہے کئی سال کے بگڑے ہو ایک ہی دن میں ٹھیک کر دے کئی بگڑے ہو صحیح کر دے اور صحیح کو بگاڑ دے یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تم اصل جو کام کرنے کا وہ کیا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لو انت تک اللہ اب دیکھیں ہیں تو یہ سارے خاندانی اور معاشرتی مسائل لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں حکم کی جو بات ہے نا جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی کہ جس میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہی ہے تمہاری مشکلات کا حل آج بھی ہم میں سے کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے خاندانی نجی معاشی معاشرتی سیاسی سب کے پیچھے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور اس کو ہم کہتے ہیں الگ کریں یہ تو سب کو پتہ ہے آگے چلیں اللہ سے تو ڈر ہم نے کئی دفعہ سنا ہے شروع سے سنتے آ رہے ہیں آخر تک نہیں ہمارے بڑے مسئلوں کا حل کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جائے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی مشکلات کو آسان کرے گا آپ یقین کریں کہ جب آپ دنیا میں ایک نظر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کہیں بیمار دکھتے ہیں کہیں پریشان لوگ ہیں کہیں گھر ٹوٹے ہیں اللہ رحم کرے کہ تھوڑی دیر آپ کسی سے فون پہ بات کر لیں آپ کو چار چھ خبریں مل جائیں گی کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کسی کا یہ مسئلہ کسی کا یہ ہے میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ واقعی اپنی اس محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں ہی پاک کر دیں آپ اس قرآن کی چھاؤں سے ذرا اپنے آپ کو دور کر کے دیکھیں اللہ نہ کرے کبھی اتنی مشقتیں اتنی مصیبتیں آئیں گی آپ کو ہوش نہیں آئے گی اپنی اس وقت اس قرآن نے جو ہمیں اتنا سیکیور کیا ہوا ہے اور ہم اتنے خوش ہیں نا اس کی وجہ یہ کہ الحمد ہم اپنے گناہوں کو ان نیکیوں کے ساتھ مٹاتے جا رہے ہیں آپ اس نیکی کو زندگی سے دور کریں آپ کے گھٹنوں میں درد دیں آپ کے ہاتھوں میں درد دیں اور کیا کیا مقدمے پڑ سکتے ہیں اور کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں یا اللہ کی طرف آتے ہیں نا تو بہت ساری پریشانیوں بیماریوں دکھوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں بات بھی سمجھ آتی ہے نا کہ جو گناہ بیماری سے دور ہونے تھے وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہو گئے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تمہیں پاک کر نیکیوں کے ذریعے پاک کر ہمیں اور اچھے کام کرا ہم سے بیماریوں اور دکھوں اور پریشانی علی جنت نہ دینا کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی برے حال میں ہوں اور آخرت میں بھی ہم خراب حال میں ہوں آخری آیت ہے سبق کی من کا نیوری دو ثواب دنیا جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے صرف دنیا کیوں مانگتے ہو جس رب سے دنیا مانگ رہے ہو آخرت بھی تو اسی کے ہاتھ میں اشارہ ہے کہ صرف دنیا کیوں مانگتے ہو آخرت بھی مانگو صرف دنیا کے گھروں کی کیوں فکر کرتے ہو صرف دنیا میں کیوں سوچتے ہو کہ یہیں بچنا ہے اور یہاں میں نے جیسا بھی حال ہے اسی میں رہنا ہے اور اسی کو چلانا ہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے اس گھر کے بسانے سے تمہاری آخرت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے وکان اللہ حسمیم بصیرا اور اللہ تعالیٰ سب کو خوب سنتا اور دیکھتا ہے کیا بتا دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ تمہارے حالات کو تمہارے دکھوں کو تمہاری آہوں کو تمہاری ہچکیوں کو تمہاری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو تمہاری ماں نہیں جان سکتی تمہارا باپ نہیں جانتا تمہارا شوہر تمہارے دل کے راز بھید نہیں جانتا لیکن وہ سن رہا ہے اگر ساری باتوں کو بھی سننے کے بعد اگر کوئی سوچتا ہے کہ نہیں مجھے صبری کرنا ہے مجھے وقت کا انتظار کرنا ہے تو کرتا رہے اللہ کسی کا ذر سایہ نہیں کرتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور احکامات اور اخلاقی معاملات کو ہمارے سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ جنت خاص کر دے کہ جو مشکلات اور آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنے کے بجائے خیر اور آفیت کے راستے سے گزرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم لوگ تو یہی کام کرنے والے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سمجھیں اللہ کے حکموں کے مطابق جینا مرنا زندگی بسر کرنا سیکھ لیں اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے سبحان ربی کا رب العزت عما یسفون بسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سیکھا آج جی آپ بتائیے تقوا بالکل ایک جملہ بولا گیا تھا نا کہ حقوق کی ادائیگی اور ذمہ داریوں کو ہم اس وقت ہی پورا کر سکتے ہیں جب ہم کیا کریں اللہ سے ڈریں اس لیے تو ابھی دوسرے پارے میں بھی جب یہ ٹاپک چل رہا تھا آپ لوگوں نے اس کی تفصیل میں بھی سنا ہوگا نا کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے جب حکم کوئی دیتے تھے جیسے اس میں بھی طلاق کا پھر وہ رضاط کا تو اینڈ پہ پھر وطہ اللہ آتا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور جدھر جدھر بھی اللہ تعالیٰ نے نا اس طرح کے احکامات آئیں تو اس کے خلاصے میں یہی بات آئی کیونکہ ہم اس وقت تک کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ سے نہ ڈریں اور اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے آپ بتائیں گے کہ یہی ہے کہ بندہ پھر کوئی اللہ کے حکم کی یا مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا یعنی اس کو ہر چند واقعات رہتی ہے تو اسی کے میں پھر بندہ رہتا ہے بالکل جی آپ بتائیے یعنی معاملات میں پھر آپ زیادتی نہیں کرتے اگر آپ کٹھے رہ رہے ہیں تب بھی آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر جو ہے وہ حقوق ادا کریں گے چاہے آپ کی پسند کے مطلب ہے جوڑ نہیں ہے تب بھی آپ جو ہے اس کو پھر اس میں سے ڈھونڈ لیں گے اصلاح کریں گے اللہ سے ڈرتے اصلاح کریں گے اگر الگ ہوتے ہیں تو تب بھی پھر وہ طلاق کی صورت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات وہ کریں گے نہیں اس عورت پر جاتی کر کے اس کو نکال دیں بالکل اللہ کا ڈر یعنی یہ نہیں کہ صرف سب کے سامنے ہمیں اللہ کا ڈر ہو ہم نے اکیلے میں بھی ڈرنا ہے ہم نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں ایسا کام تو نہیں کرنے لگ گئی کہ اللہ کو جو ہے تو یہ کام پسند نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے ٹھیک ہے ہر ہر قدم پر پھر اس میں یہ سارے یعنی ہم لوگ دنیا میں آئے نا تو ہر بندہ اپنے اپنے وسعت کے مطابق کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے ہر بندہ جو ہے نا وہ پورا معاشرہ جو ہے تو ہمارا ذمہ داریوں میں بندھا ہوا ہے کہ کسی کے پاس کوئی امانت ہے کسی کے پاس کوئی امانت ہے یعنی بس پیدا ہونے کے بعد سے جب شعور سنبھالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہی ہے تو اس سب میں جب ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے ڈر کو شامل کر لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہم سے غلط ہو جائے گا اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کی اگر مثالوں کو لیں حضرت عمر فاروق کو ہم لیں کتنی بڑی سلطنت جو ہے تو ان کو دی گئی تھی لیکن وہ کس طرح کے بادشاہ تھے کس طرح کے خلیفہ تھے کس طرح کے حکمران تھے اور اس کی روٹ میں کیا ہے اللہ کا ڈر جی جی اور اللہ کا ڈر ہی تھا نا کیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا ہم پڑھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی چہرے کی طرف جب دیکھتے تھے تو لگتا تھا جیسے یہاں پہ نالیاں سی بنی ہوئی ہیں نشان سے پڑ گئے تھے ان کو اور یہی تقوا جو ہے تو وہ ان سے دیکھیں کیسا کام کروا رہا تھا راتوں کو وہ نکل جاتے تھے گشت کرتے تھے آرام نہیں کرتے تھے اور ہمیں جب جتنی ذمہ داریاں ملتی ہیں ہم اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بس ذمہ داریاں مل گئی ہیں عہدے مل گئے تو اب ہماری پوچھ نہیں ہوگی کیا کہتے ہیں قوم کا حکمران قوم کا خادم اور یہی معاملہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے نا اگر شوہر کو جو ہے تو ایک رتبہ بلند ملا ہے تو وہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں پھر وہ اس لیے ملا ہے تو اس پہ جب ذمہ داریاں جس پہ زیادہ ہوتی ہیں اس کی آزمائش بھی اتنی ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہوتا ہے جی اور کوئی بات کریں گے جی کل کی آیات سے شروع کرتے ہیں ہم آیت number one twenty four one twenty three جی لئی سب امانی جی کم ولا امانی جی اہل القطاب کون سی خواہشات کی بات ہو رہی ہے جی آپ بتائیے کہ یہ جو یہودی یا نسرانی کہتے تھے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے تو اس اس بات کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ مطلب اپنی حالی خواہش کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے کہ آپ جو الٹے جی۔ سیدھے کام کر رہے ہیں تو جیسا وہ جو بھی کرتے تھے تو ان کا یہی تھا کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے بالکل اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس آیت میں نا اوور آل پہلے مثال دی گئی یہودی اور نصارہ کا کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ صرف خواہش کرنے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے یا پھر ہم یہودی ہیں تو ہم اس لیے جنت میں پہنچ جائیں گے ہم نصارہ ہیں تو ہم اس لیے جنت میں پہنچ جائیں گے جیسے آج مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس لیے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس آیت میں یہ کتنا واضح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جنت صرف خواہشوں کی بنا پر نہیں ملے گی اگر خواہشوں کی بنا پر ملتی تو پھر تو جنت بہت آسان تھی اور اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تھی جنت کا راستہ دکھایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ مشکل راستہ ہے اس کو تو کوئی کوئی عبور کر سکے گا اور اس میں مشکلات کیا تھی یہ جو اعمال ہیں دنیا کی خواہشات ہیں کئی بٹک کے نفس کا جہاد ہے دنیا کی اٹریکشنز ہیں یہ سب پھر وہ جو مشکلات ہیں نا جنت کے راستے میں جانے کی یہ ساری وہ مشکلات ہیں پھر دیکھیں یا عمل سو این یوزی جی کیا پتہ چل رہا ہے اس سے جی آپ بتائیے سزا صحیح ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کی سزا بری ہوگی اور جو اچھا عمل کرے گا اس کا اس کی جو جزا ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور پھر ولا یجد لہو دون اللہ ولی ولا نصویرہ جی آپ بتائیے شما جی, ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ بالکل اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ہمارا جو انجام ہے وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہوگا جی آپ بتائیے نہیں ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوگا کس کے مطابق ہوگا ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا صرف ہم خواہش کر کے نہیں پہنچ سکتے اور پھر یہ دیا ہوا نا کہ ہرگز نہیں ہم پائیں گے اللہ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار کہ اگر ہم یہ خواہشات کر بھی لیتے ہیں اور پھر آخر کار ہم نے سب کچھ وہی فیس کرنا ہے جو کہ ہونا ہے ایک دن تو اس وقت جو ہے تو صرف ہمارا مددگار اور دوست کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ہم کسی اور کو اپنا دوست بناتے ہیں کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو وہ بھی اس دن ہمیں ہمارے کام نہیں آئیں گے تبھی تو نیچے پھر دیکھیں ان آیات کے بعد نیچے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اپنا خلیل چنا اور پھر آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ جو ہے تو وہ بہت زیادہ بلند ہوگا پھر آگے دیکھیں میہ عمل من الصالحاتی اس میں بتائیں کہ کیا عورت اور مرد اعمال کے اعتبار سے مختلف ہیں جی آپ آپ بتائیں نہیں کیا ہوگا دونوں کے لیے اس کو بیان کریں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں جی اعمال کی بنیاد پہ دونوں کی جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا اس میں کوئی ان کے درجات جو ہے تو مختص نہیں کیے گئے جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی اس کا اجر ملے گا لیکن شرط کیا کہ وہ مومن ہو تو تب ہم جو ہے تو اس کو جنت میں داخل کریں گے وہ لائی نقیرہ نقیرہ اس لفظ کو آپ اس کی وضاحت کریں ہاں جی ریحانہ جی آپ نقیرہ کون کرے گا جی کھجور کی کھجور کی گٹھلی یعنی اس کا کھجور کی گٹھلی پوری تو وہ تو بڑی ہوتی ہے نا جی ایک تو ہوتا ہے نا ہاں ایک کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سی لائن ہوتی ہے اور پھر جو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا چھلکا ہوتا ہے دو باتیں ہوئی تھی نا ایک اس کے اوپر جو تھوڑا سا چھلکا اور دوسرا جو باریک سی اس کی لائن ہوتی ہے لکیر ہوتی ہے اتنا بھی اللہ جو ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ کتنا مطلب معمولی سی وہ لائن ہوتی ہے اور کتنا معمولی سا چھلکا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو کوئی بندہ تو اتنا نیک کام کر رہا ہے اتنی وہ محنتیں کر رہا ہے اور کوئی صرف دنیا کے کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اینڈ پہ دونوں کو ایک برابری کی سطح پہ معاملہ کر لے نہیں ہو سکتا نا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ولا نکی نکیرہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری اعمال کی بنا پر ہمیں جنت ملے گی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کسی تمنا کی بنا پر نہیں صرف مسلمان ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تو ہماری ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے نا کیونکہ اللہ نے جب ہمیں کن تم خیرہ امتن اخرجت لناسی تمرون مرون اب المعروفی و تنہوں نا المنکر کہ تم کو جو ہے تو ایک بہترین امت جو ہے بنا کر نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو تو ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھے گئے ہی نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور آگے دیکھیں کس کا ذکر آ رہا ہے جی آپ اگلی آیت کو ون ومن فائیو و منسن و دین ممن اسلم اس میں کس کی بات ہو رہی ہے بالکل اس میں دیکھیں کہ احسن دین کی تین شرائط بتا دی گئی ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کریں ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پہ ہم نے کیسے چلنا ہے کیسے ہم نے امت مسلمہ ہونے کی ذمہ داری کو نبھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس اس آیت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے احسن دین ہم نے کون سا راستہ پکڑنا ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس میں کون کون سا آ گیا احسن دین کی کون کون سی شرائطیں ومن احسن دینم اور کون سب سے زیادہ اچھا ہے دین میں اب آگے آیت کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ کون کون سی شرائطیں جی آپ بتائیے مطلب اسلم مطلب یہ کس طرح سے اللہ کے سپرد کرنا ہے خود کو اسلم وجہ للہ کہ یہ ایک حدیث کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کرو تمہیں دیکھ رہے بالکل اللہ کی عبادت لیکن یہ اگلے کا آپ نے بول دیا یہ آپ لوگوں نے پہلے پارے کے اینڈ پہ ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا قال اللہ رب اسلم ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قال اسلم تو رب العالمین کتنا خوبصورت جملہ تھا کتنا خوبصورت جواب تھا ان کا کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ جھک جاؤ تو اس نے کہا کہ اللہ میں جھک گیا کوئی دلیل نہیں کوئی آرگیو نہیں کوئی حجت نہیں ہم تو سوال ہی کتنے پوچھنے لگ جاتے ہیں نا دل نہیں مانتا نا ہمارا عمل کرنے کا اس لیے اور یہ سب پڑھ کے نا آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر اتنا پیار آتا ہے اور دل کرتا ہے دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں لیکن بنے کیسے اس کے لیے بھی کوشش تو کرنی ہے نا لیکن ان کی ساری زندگی جب انہوں نے اللہ کو پایا ان اللہ کو تلاش کر لیا اس کے بعد سے اینڈ تک ساری زندگی ان کی قربانیوں کی ہے بڑھاپے میں جا کے اللہ نے بیٹے سے نوازا اور اس کو بھی کہا جاؤ جا کے چھوڑاؤ بالکل جنگل بیابان میں چھوڑاؤ تو وہ چھوڑا ہے کوئی اللہ سے نہیں پوچھا کیوں کہہ رہے پھر آگے دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا اسلم وجہ یہ سمجھ آ کہ کالا اسلم تو العالمین یہ والی کیفیت ہو جو سنا اس پہ کہہ دیا اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں نے یہ کرنا ہے جو میں نے سن لیا جیسے ہم روز پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں اور پھر اس کے بعد قرآن پاک میں جو حکم ہم پڑھیں تو ہمیں وہ حکم مشکل نہیں لگنا چاہیے اگر ہمیں وہ حکم مشکل لگتا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے پھر ہم اس کیفیت پہ نہیں ہیں اور یہ احسن دین ہمارا یعنی یہ سوال کا جواب ہے کہ ہم کیا کریں ہم پھر کون سا راستہ اختیار کریں اس کا یہ جواب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ دے رہے ہیں سائڈ میں جی دوسری دیکھیں دوسرا کیا لفظ ہے وہ ہوا محسن جی آپ بتائیں اس کا محسن جی جیسے پہلے بتا دیا نا انہوں نے کہ انیلا جی نے کہ محسن کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو جس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی ہر ٹائم اس کو ہم تقوا سے بھی کر سکتے نا اور محسن یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کس کے درجے پہ احسن تو اخلاص کی محسن کہ اتنے خوبصورتی سے کسی کام کو کرنا بہت زیادہ اچھے طریقے سے بہت زیادہ اچھے انداز سے اور یہ کب ہوگا کب ہمارے کاموں میں بہت زیادہ خوبصورتی آئے گی بہت زیادہ نفاست آئے گی جب ہمارے دل میں تقوا ہوگا یہ آج کے ٹاپک سے بھی ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ محسن احسان کے درجے پہ کام کیسا کہ ہر ہر جگہ پہ ہم نے یہ سوچنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں اور رب کا ڈر ہمیں پھر سب سے بے نیاز بھی تو کر دیتا ہے نا پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہتی پھر ہم چلتے پھرتے ہر ٹائم ہمارے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جی اور پھر تیسرا کون سا بتا دیا معیار جی آپ بتائیے و تبا ملتا ابراہیمہ حنیفہ حنیفہ اس کو ایکسپلین کیجیے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے نون فا جی اب دیکھیں طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور وہ طریقہ کیا تھا حنیفہ اور حنیفہ کیا ہے جی فرما برداری اطاعت اور قربانیاں اور یکسو ہو جانا بالکل ایک اور اس کی اس میں ایک جملہ لکھوایا گیا تھا نا سب چیزوں جی سب چیزوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو جانا حنیفہ یکسو کیسے ہوتا ہے انسان کہ اس کو بالکل نہ پتا ہو کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کا ہو جانا کیونکہ اس بے نیاز میں یہ نہیں کہ ہم دنیا میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہم ان کو نہیں نبھائیں گے سب کچھ ساتھ لے لے کے چلنا ہے لیکن کس طریقے سے اللہ کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم کے مطابق کسی حد کو کراس نہیں کرنا جو اللہ نے ہمیں بتایا اس کے مطابق اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا دین اسلام تھا اور قربانی کا طریقہ تھا اطاعت کا طریقہ تھا یہ ہم نے پڑھا نا اس اللہ رب اسلم قال اسلم تو رب العالمین اور پھر آگے دیکھیں ولی اللہ معاف وات و مافل وکان اللہ بكلی شی امح جی یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ بات کیوں آ گئی جی اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی کا احساس دلا رہے ہیں اور اوپر بتا رہے ہیں نا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا لیکن کیا نہیں چھوڑا تھا صرف اپنے رب کو نہیں چھوڑا تھا اپنے رب کے حکم کو نہیں چھوڑا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی تھی کیونکہ وہ اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ تو کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اگر ہم اللہ کا حکم نہیں بھی مان رہے نا تو اللہ ہم سے دنیا لینا چاہے گا تو وہ لے لے گا اگر ہم مان رہے ہیں تب بھی وہ لینا چاہے گا تو وہ لے لے گا لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہوتے تب ہمیں افسوس ہوتا ہے دنیا کے چھٹنے کا لیکن جب ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو دنیا ہم سے چھٹ جائے تو پھر ہمیں افسوس نہیں ہوتا فائدے میں کون رہا پھر دنیا میں خسارہ تو دونوں طرف ہوا لیکن جب اللہ کا ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر کسی چیز کے چھٹنے کا دل میں ملال نہیں ہوتا افسوس نہیں آتا ہم پھر بھی ویسے ہی پرسکون رہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ نے لے لیا تو کوئی نہیں اس کی چیز تھی اس نے لے لی پھر دے دے گا پھر آگے دیکھیں وکان اللہ اللّہ بکلی اور اس میں بات ہوئی نا وطخ اللہ ابراہیم خلیلہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا تو اللہ نے پھر کیا کیا اپنا دوست بنا لیا دیکھیں اللہ یہ کرتا ہے ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا جب ہم اللہ کو اپنا سب کچھ دے دیں گے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو کیا اللہ ہمیں دوست نہیں بنائے گا ضرور بنائے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے اس لیے اللہ نے ان کو دوست بنا لیا وہ درجہ ہمارا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس درجے کے عمل نہیں کر سکتے نا لیکن اپنی استطاعت کے مطابق ہم جتنا کام کریں گے تو کیا اللہ ہمیں اس کا صلہ نہیں دے گا اور ہم تو پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ویسے ہی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کو اپنے پاس بلانے کے اپنی رحمت اس پر نچھاور کرنے کے خلیلہ میں بات آئی تھی خلیلہ جو ہے تو وہ کیسا دوست جی آپ بتائیے جی ایسی محبت جو دل میں ایسے رچ بس جائے کہ بندہ ارد گرد سے بیگانا ہو جائے جو کام بھی کرے تو اسی کی محبت میں کرے نماز پڑھنی ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ہر ہر معاملے میں پھر بندہ دیکھے کہ میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے میں کیا کروں گی تو میرے محبوب کو وہ اچھی لگے گی اور میں کیا کروں گی جو میرے محبوب کو پسند نہیں ہوگی ایسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے امی کا شوہر کا باپ کا بہن کا بھائی کا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے اپنی فرینڈ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو ان کو پسند نہ ہو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ہر وہ کام کریں جو کہ ان کو پسند ہو تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں تو اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو پھر وہ ہر وہ کام کرتے تھے جن سے ان کا رب راضی ہو جو ان کے رب کو کام برا نہ لگے پھر اس میں اور کیا بات آتی ہے خلیل میں اس کے پھر خلیل کو حاصل کرنے کے لیے پھر پیچھے سے ساری ایک چین چلی تھی کہ ہم یہ یہ یہ یہ کریں گے تب جا کے ہم خلیل کے درجے پہ پہنچیں گے ایک دم سے نہیں اور اس میں جو اس آیت کے مطابق اگر دیکھیں تو سب سے پہلے یہ اپنے عمل میں اخلاص کو لانا عمل میں اخلاص کس طرح سے آئے گا جی کوئی بتائے گا جی آپ بتائیے اعمال میں اخلاص کا پیدا کرنا کوئی بھی کام ہے بالکل صحیح کوئی بھی کام ہے تو ہم اس میں صرف وہ صرف یہ دیکھیں یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں رک کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا کسی تعریف کے لیے کیا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کیا کسی دنیاوی فائدے کے لیے کیا چند پیسوں کے لیے نہیں یہ صرف اور صرف میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ اس سے خوش ہوگا کسی کو پانی کا گلاس بھی پکڑانا ہے نا اس میں یہ دیکھیں کہ میرا اللہ اس سے خوش ہوگا میرا رب اس سے خوش ہوگا تب ہم بھی احسن اسلم وجہ اللہ محسن اس درجے پہ پہنچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کل ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمی میرا جینا مرنا میری قربانی یعنی ساری زندگی میں بس ان کا کیا تھا سب کچھ صرف اللہ کے لیے تھا جب جینے مرنے کی بات ہو جاتی ہے تو جینا پھر ہر ہر لمحہ اللہ کو ہم دے دیتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ تو ایک کمٹمنٹ میں ویسے ہی بندے ہوئے ہیں جب ہم لوگ کلیمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ہماری کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے زندگی بس آپ کے لیے ہی گزارنی ہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم کریں نا اس میں صرف ہماری یہی نیت ہونی چاہیے کہ یہ کام میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے کوئی تعریف نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے کوئی فائدہ نہیں چاہیے صرف اور صرف اللہ کے لیے پھر دیکھیں کہ اللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ نوازے گا اور پھر آخرت میں تو درجات ہوں گے انشاءاللہ آگے پھر جو آج کی تفسیر ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں اچھا یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جب خلیل بنا لیتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم جائیں تو اس درجے پہ آگے کیا ہوتا ہے پھر نیکیوں کے مواقع ملنے لگ جاتے ہیں بالکل اور پھر اور کیا ہوتا ہے جی پھر کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی کوئی آزمائش آزمائش نہیں لگتی کوئی امتحان امتحان نہیں لگتا کیونکہ وہ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے نا اور پھر جب اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی اور تو مددگار چاہیے ہی نہیں ہوتا پھر پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسا سہارا دے دیتا ہے کہ پھر دنیا اتنی حقیر لگنے لگ جاتی ہے نا کہ اس کے غموں سے بھی انسان بالکل بے نیاز ہو کے رہ جاتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا آگ میں ڈھال رہے ہیں ان کو کوئی غم تھا ان کو پڑھا ہے ہم نے ان کا واقعہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ آگ اب اپنے آپ کو لیں وہاں پہ کہ جب کسی کے لیے اس طریقے سے اتنے اہتمام کے ساتھ آگ کی بھٹی کو تیار کیا جا رہا ہو تو پھر ہمارا وہاں پہ کیا حال ہوگا ہم تو نعوذ باللہ شاید ایمان کے لیول سے ہی ہٹ جائیں نا اپنے ایمان کو ہی بیچ ڈالیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا تھے بالکل پرسکون تو یہ کیا چیز تھی جنہوں نے اتنا ان کو پرسکون رکھا ہوا تھا اللہ سے مضبوط تعلق اللہ کی محبت اور اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں جی آگے آ جائیں کل اللہ یفتی کم فی ہن یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے عورتوں کے بارے میں کیا پوچھا جا رہا ہے ادھر اس آیت میں جی آپ بتائیے جی جی کہ انہوں نے عورتوں کے بارے میں بار بار سوالات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہاں پہ بتایا اور تھوڑا سا یہاں پہ حکم کا سٹائل بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب ایک دفعہ پہلے بتا دیا تو پھر کیوں بار بار سوال کیے جا رہے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں دوبارہ بتا دیا اور اس آیت میں بھی عورتوں اور بچوں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے وما اللہ علیکم فی الکتابی فی النساء اللاتی جی یتیم عورتوں کے بارے میں یہاں پہ کیا حکم ہے یتیم عورتوں سے نکاح کیا تو ان کو مہر جی حق مہر دیا جائے اور جو جی، ہے تو ان کے ساتھ جو نکاح ہے وہ کس نیت سے نہیں کرنا جی کسی لالچ کی بنا پر نہیں کرنا مال یا خوبصورتی کے بنا پر نہیں کرنا بلکہ اگر اس سے نکاح کر رہے ہو تو پھر اس کے جو تمام حقوق ہیں وہ ان کے ادا کرنے ان کو لاوارث سمجھ کر ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اور یہ پھر وہی بات کہ یہ کس بنا پر ایک انسان اس کو کر سکتا ہے کیونکہ دنیا میں تو اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا لیکن جب اللہ کا خوف ہوگا تقوی ہوگا تو انسان جو ہے تو یہ عدل کر پائے گا پھر آگے جو بچوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو بچوں کے معاملے میں کیا بات ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے والمستضعفین من الولدان جی نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ان کے عرب میں یہ تھا کہ ان کے حقوق بھی ہیں وہ نہیں دیے جاتے تھے تو یہاں پر ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرو اسی طریقے سے جی نابالغ بچے جو کہ یتیم نابالغ جو ہوتے ہیں جو دوسروں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں ان کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو لاوارث سمجھ کر ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر اور جو بھی یہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا فعین اللہ کا نبی علیمہ یہاں پہ علیمہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیوں آئی بالکل اللہ نے یہ صفت اپنی اس لیے یہاں پہ بیان کی کہ یہ نہ ہو کہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے تو ان کے حقوق پورے کر رہے ہو لیکن اندر سے تمہاری نیت کوئی اور ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے اس لیے جب تم ان سے انصاف کرو گے تو پھر صحیح تقوا کی بیس کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے انصاف کرنا صحیح اچھا کل کی اور آج کی آیات کو دیکھتے ہوئے کیا اپنے لیے کیا عمل کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی آپ بتائیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے جی آپ بتائیے اللہ تعالیٰ سے ہر امید جو ہے تو وہ اللہ سے جوڑنی ہے جی بالکل کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا ہے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل جی آپ بتائیے یعنی اللہ کے احکامات کو محبت سے ادا کرنا جی اور ایک اور چیز ہم نے پڑھی نا کہ جیسے اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے اللہ کا ایسا ڈر ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں بلکہ یہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ سے محبت بھی ہو یہ جو ابھی بات آئی نا محبت والی کہ مطلب ایسی محبت ہوتی ہے کہ پھر ہم اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے کہ اس کو برا لگ جائے گا وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا وہ کیا سوچے گا یہی والی کیفیت ہونی چاہیے صرف یہ نہیں کہ ایک نوز باللہ جس طرح جلات کی کیفیت یا یہ چیز موسٹلی اللہ کا ڈر اس طرح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 ہے اور آپ کو برا نہ لگے تو میں سچ کہوں خاص طور پہ عظما کو برا نہ لگے کہ صدمے سے زیادہ خوشی ہے مجھے کوئی جاتا ہے نا تو میرا کچھ نہیں لے کے جاتا کلو من علیہ فان لیکن جب کوئی اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے تو اس کی خوشی بہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے وہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے اس کا گھر اس کا کنبا اس کا خاندان سب ختم ہو گیا ہماری زبان میں جس کو آپ کہتے ہیں بینک کرپسی بچے بھی مر گئے سب چلے گئے دولت بھی چلی گئی یہ نقصان زیادہ بڑا ہے عصر کی نماز کے جانے سے یہ روایت شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ جب ہمارا کوئی پیارا چلا جاتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ وہاں کتنی اچھی جگہ پہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ اس دنیا میں کتنا دکھی تھا کتنا بیمار تھا کتنا پریشان تھا ہم اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں اتنے دکھی ہو جاتے ہیں ایک ہی بات ہے کیوں گیا کیوں گیا ہائے میں نے نہیں جانے دینا ہائے ابھی تو وقت نہیں تھا ابھی تو میری ضرورت تھی تو آئیے ذرا موت اور حیات کا یہ نظام اللہ کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں آپ کو تھوڑا سا آج کا اسکیڈول بتا دیتی ہوں سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے کلام کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کے کچھ مخصوص حصوں کو دیکھ کر دیکھیں گے کہ زندگی اور موت کیا ہے پھر اس کے بعد ہم ایک آدھ پریزنٹیشن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارا آخری سفر کیسے طے ہوتا ہے آپ لوگوں شیئرنگ ہوگی اور اینڈ پہ انشاءاللہ دعا ہوگی آپ سب تیار ہیں اس کے لیے کیونکہ عموماً ایسے موقع پہ جس چیز کی جلدی ہوتی ہے یا جس چیز کی توقع ہوتی ہے وہ دعا ہے تو دعا تو انشاءاللہ اس کو ویسے ہی لگتی رہتی ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا اور پڑھاتا ہے صورت ملک کی ابتدائی دعایات کی تلاوت سنتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ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 مام بولتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے عربی میں شعور کے ساتھ مانگیں تو دعا بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ بارک اللہ یا بارک اللہ برکت کیا ہوتا ہے تھوڑے میں زیادہ ہونا عرب لوگ اونٹنی کے کسی جگہ بیٹھ کر اٹھنے کو برکہ کہتے تھے اور اس کا سب سے خوبصورت معنی سمجھ آتا ہے ابو ایوب الانصاری کے ناطے سے کہ جب اللہ کے نبی وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہر گھر ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی ایک ہی خواہش تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے میزبان بنیں وہ ہمارے مہمان بنے ایک غریب صحابی ابو ایوب الصاری غریب مفلس گلاش لیکن دل تو سب کا ایک جیسا نا چپ کے چپ کے اپنی بیوی سے باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کے نبی میرے گھر کو منتخب کر لیں اپنے لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ایک پیغام رحمت لے کے آ رہے ہیں ہمارے شہر میں تو بیوی نے کہا اتنے بڑے بڑے سردار ہیں سعد بن معاذ اسد بن دورارہ اور اسی طرح کے لوگ ہمارے گھر کیسے آئیں گے لیکن وہی بات ہے کہ تبارک الزیب لذیذ یا دہل ملک جب وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روکتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں جاؤں گا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور دل دھڑک رہے تھے سب کے اور اتنے میں اٹھنی ابو ایوب ال انصاری کے گھر سے آگے چلی گئی تو جس کو کہیں کہ امید کا ایک چراغ بجھ گیا ہوگا دل میں لیکن اللہ کو یہی منظور تھا تھوڑا آگے جا کے اٹھنی واپس آئی اور ابو ایوب الانصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئی تو یہ ہے برکہ کیسی برکت ملی ابو ایوب الانصاری کو شاید مدینہ میں آنے کے بعد پہلا کھانا جو اللہ کے نبی نے کھایا ہوگا وہ ابو ایوب الانصاری کے گھر کا تھا پہلے میزبان موضوع نہیں ہے ورنہ ان کی کہانی سنتے جائیں تو محبت اور دیوانگی کی اصل حقیقت سمجھ آتی ہے بس چھت پہ چلتے نہیں تھے کہ نیچے اللہ کے نبی ہیں اور ایک رات گزار کے کہا نہیں اللہ کے نبی یہ مجھ سے نہیں ہوگا آپ اوپر چلے جائیں میں نیچے رہوں گا بیوی کہتی ہیں وہ رات جو انہوں نے گزاری دیواروں کے ساتھ ساتھ گزر کے گزاری بیچ میں سے نیچت سے گزرے محبت تو یہ ہوتی ہے نا برتن گرا پانی گرا اور چھت ٹپکنے لگی تب وہ یوبل انصاری کے جان پہ بنی ہوئی تھی کہ کہیں اللہ کے نبی کے اوپر پانی نہ آئے تو عزیز ساتھیوں تبارک بیا بیدہ الملک سے مراد وہ ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں جس کو رب کہتے ہیں جس کو رحمان کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں بیدی ہل ملک دنیا کی بادشاہت ہے محسوس کریں ذرا ہاتھ میں ہونے سے کیا مراد ہے یہ محاورہ ہم بھی اردو میں بولتے ہیں نا فلاں چیز تو میرے ہاتھوں میں ہی ہے مراد یہ کہ میری پہنچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی بھی صفت ایسی آئے جو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسری چیزوں سے بہت مختلف ہوتی ہے لیکن اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو اس پروگرام کے بعد کھلی ونڈو میں کھڑے ہو جائیں مجھے یہاں آ کے جتنا موقع اس کا ملتا ہے شاید اتنا پہلے نہیں ملتا ہوگا کبھی میں اس طرف کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے آسمان پہ امڑتے ہوئے بادل دکھتے ہیں انبیلیویبل انبیلیویبل منظر دکھتے ہیں ہم سارا دن دیکھتے ہیں ادھر سے ادھر سے آسمان دکھتا ہے اور جب ہم ان ونڈوز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سامنے سے درخت اور زمین دکھتی ہے اور صرف ایک سال میں آپ چار موسم دیکھتے ہیں رات اور دن میں دیکھتے ہیں تو میں تو ہر لمحے تصور میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ الحی اور القیوم ہے اتنی تبدیلیاں وہی پتے جو اترے ہوئے تھے خشک ڈالیاں تھیں اس ماں کی طرح جس کے سارے بچے مر جائیں چند مہینوں میں پھر پتوں سے ہری بھری ہو گئی اور چند مہینوں میں پھر اتر جائے گی ہم اللہ کے اگر اس روپ کو سمجھ جائیں تو سارے کام ہی آسان ہو جائیں دنیاوی زبان میں کس کے جس کے ہاتھ میں بادشاہ تو اس کو کیا کہتے ہیں آج کے دور میں صدر وزیر اعظم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بادشاہ وزیر خزانہ یہی ہے نا ان سب سے اوپر اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا یہ ہے وہ نقطہ جس سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے کسی کو اپنے مسلمان کرنا ہے نا جملہ میرا غلط ہے کسی کو آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں نا تو اس نقطے سے شروع کیجیے تبارک اکلسی بہل الملک کسی ایتھیسٹ کو کسی ایگنوسٹک کو جس کی آنکھوں پہ کور چڑھا ہوا ہے اور اس کو دنیا دکھتی نہیں اس کو دکھائیے کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی ذات ہے تبارک اکل لسیبل الملک اچھا جہاں ملک ہوتا ہے کیا وہاں قانون ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ملک لے لیں برونائی شاید سب سے چھوٹا ملک ہے کیا اس کا کوئی قانون ہے بالکل ہے ناروے کا قانون ہے ٹھیک ہے تو پتہ کیا چلا کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس قانون بھی ہوتا ہے حاکم بھی ہوتا ہے اور جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں نا اللہ تو اس میں چھ چیزیں آتی ہیں جس میں ایک حاکم ہونا بھی ہے مالک بھی ہے رزاق بھی ہے فیصلوں کا مالک ہے صرف انفرادی اور مادی چیزوں کا مالک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پہاڑوں کا مالک ہے درختوں کا آسمان کا زمین کا وہ فیصلوں کا مالک بھی ہے زندگی اور موت کا مالک بھی ہے کس کو دنیا میں بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا اس کا بھی مالک ہے ساری بات کو سمیٹ دیا ہوا والا کلی شعین قدیر وہ ہر چیز پہ قادر ہے ذرا اس جملے کو لکھ کے خود سے پوچھیے میں کیوں جھگڑوں رب کے فیصلوں پہ میں کیوں چون چرا کروں وہ ہر چیز پہ قادر ہے کس چیز پہ قادر ہے سب سے پہلے انسان کے اس دنیا کے آنے کو سوچتے ہیں آپ سب میں سے جو سسٹرز میریڈ ہیں خوب اچھی طرح جانتی ہیں آج آپ کے پاس جتنے بچے ہیں یا جن کے پاس نہیں ہیں ابھی تک کیا اس میں آپ کی قدرت ہے اگر آپ کے صرف بیٹے ہیں تو کیا یہ آپ کا فیصلہ صرف بیٹیاں آپ کا فیصلہ ساری زندگی میاں بیوی بی خواہش کے ساتھ کوشش بھی کرتے رہیں بچہ تب ہوگا جب اللہ چاہے گا اور اس کے اپوزٹ کو تو ہم بہت ہی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں دن رات دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ ہمارے ہاتھوں سے چیزیں لے جاتا ہے اور ہم روتے رہ جاتے ہیں اس بات کو اگر سمجھ آئیں گے نا تو اے ٹو زی اسلام سمجھ آ جائے گا اصل مسئلہ کہاں سے بگڑتا ہے جب لوگ اللہ کو مالک نہیں سمجھتے یہ پہلی بنیاد ہے تین چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی چیز اللہ کو اس کا حق دو یقین کریں سارے اسکول بند کر دیے جائیں سارے واس درس تبلیغ قرآن کلاسز کیسٹس اور جہاں سے بھی اللہ کے حکم سے دین پھیل رہا ہے نا اس کو کلوز کر دیں آپ لیکن دنیا کے لوگوں کو صرف یہ نقطۂ توحید سمجھا دیجئے کہ تبارک لسی بید ہل ملک ماننا پڑے گا تم اس دنیا میں آئے ہو اللہ نے تم کو کیوں بھیجا اگلی آیت کو ساتھ لے کے تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کریں گے ہے کون مالک اختیار کتنے سپر کیا سپریم پاور پوری دنیا پہ اس کا لاء چلتا ہے وہ یو این او نہیں اس سے بھی اوپر کی ذات ہے وہ سپر پاور سے بھی اوپر کی ذات ہے یہ اس کی شان ہے دوسرا سوال کیا ہے کہ اچھا بھی ہے ہم کیا کریں ہم کون ہیں ہمیں کہ اس نے بھیجا تو کہا الزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا یہ اس کی قدرت کا ایک اظہار ہے اسی لیے وہ الحی بھی ہے اور القیوب بھی ہے کیوں پیدا کیا یہ تیسرا سوال ہے لیا بلوکم کم احسن عملہ تاکہ وہ دیکھے تم کو کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے آپ کو اس جملے کو سن کر کچھ محسوس ہوا میں تو کہیں اور پہنچ گئی اور وہ کیا ہے کمرہ امتحان ماشاء اللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کلاس روم میں تو آپ ضرور بیٹھے ہوں گے آئیے ذرا تھوڑا سا کلاس روم کو سوچتے ہیں چاہے آپ میٹرک اسٹوڈنٹ تھیں ماسٹرس کی تھیں میڈیکل کی ہیں یا کہیں کی بھی ہیں کلاس روم کے ساتھ کیا کیا تصور میں آتا ہے نمبر ایک ایک خاص وقت ہوتا ہے موسٹلی تین گھنٹے ہوتے ہیں نا یہ پوائنٹ لکھتے جائیں بعد میں ٹیلی کریں گے تین گھنٹے ہوتے ہیں پہلی چیز دوسری بات کہ جو اس کلاس روم میں داخل ہوتا ہے وہ ڈرتے ہوئے دل سے داخل ہوتا ہے پوری تیاری بھی کی ہونا تو لگتا ہے کہ آج کچھ نہیں کیا اللہ ہی خیر کرے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہاں آنے سے پہلے اس کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے جس کی وہ حت البسا تیاری کر کے گیا ہوتا ہے کوئی کھیل کود کے آدھے اس کی مرضی ہے لیکن سمجھدار طالب علم جو ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے پیپر ملتا ہے ٹھیک ہے ایگزامینرس بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں نظر رکھ رہے ہوتے ہیں یہ کسی کو بات تو کسی سے بات تو نہیں کر رہے کوئی دیکھ تو نہیں رہے پھر اور کیا ہوتا ہے کہ عموماً پانچ سوال ہوتے ہیں پہلے پانچ ہوتے تھے اب تو کئی طرح کے سوال ہیں نا آبجیکٹیو ہے وائبا ہے اور اورل ہے اور ایک آپ کچھ بھی لے لیں لیکن موسٹلی کچھ سوال کمپلسری ہوتے ہیں لازم کرنے ہیں اور کچھ آپشنل ہوتے ہیں یہ بھی لکھ لیجئے ٹھیک ہے جو لازمی سوال نہ کرے آپشنل کرتا رہے پاس ہوگا نہیں ہوگا نا جو صرف کمپلسری کر کے بس وہ ایک سوال کر دے جی یہ لکھا تھا کہ یہ کوشچن کمپلسری ہے اور باقی چار چھوڑ دے کیا پاس ہوگا نہیں ہوگا نا پورے ہی پانچ چھ کرنے پڑیں گے چلیے آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیپر لیتے کیا فیلنگ ہوتی ہیں سارا پڑھ لیں ہیں کیا ایسے ہی ہوتا ہے نا ہر ایک کی فرق ہوں گی مجھے تو اپنی یاد آ رہی ہے پورا پڑھ لیں آخر تک پڑھ لیں ہاں یہ آتا ہے وہ نہیں آتا دھڑکتے دل سے کچھ کچھ کرتے کرتے انسان کوشش کرتا ہے پھر ہوتا کہ عموماً شروع میں انسان بڑا سجا سجا کے پیپر کرتا ہے کچھ تو پہلے چاہے اچھا تاکہ جھانکی میں ہی ہوتے ہیں اچھا اس کا آیا ہے اس کا آیا ہے اس کا کیسا پیپر ہے خیر جب آپ پیپر کر رہے ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک گھنٹہ ختم ہو گیا اب آپ کو خوف آتا ہے اگر کوئی روم میں کہہ بھی دے کہ بھئی آپ دو آپ کا ون تھرڈ ٹائم چلا گیا تو پھر انسان بیچ کا جو وقت ہے اس میں میکسیمم اپنی ایفرٹ لگاتا ہے ٹھیک ہے پھر لکھتا ہے آخری گھنٹے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں پڑے ہوتے ہیں آپ میں سے بہت ساروں کا اپنا وہ وقت یاد آ گیا ہوگا جو میرے ساتھ تو ہر پیپر میں ہوتا تھا کہ آخر میں ایگزامینر کو پیپر چھیننا پڑتا تھا پانچ منٹ اور پانچ منٹ اور اور آخر میں ایک دفعہ لمبی لائن لگی ہوتی تھی اور میں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے اپنے وہ پیپرز ہیں کہ میں آخر میں ایک کمنٹ لکھ دیتی تھی کہ ابھی اور بہت کچھ تھا لکھنے کو لیکن وقت نے اجازت نہیں دی اور اس طرح سے ہاتھ سے پیپر جائے گا اور حت ازا جا ہدم الموت چلیے اتنی باتوں کو ٹیلی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ زی خلق الموت و لیبلوکم اور یبلبا میں آزمائش ہے امتحان ہے پتہ کیا چلا کہ ہم اس دنیا میں ایک کمرہ امتحان میں ہیں آپ کہیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے چلیے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرتی ہوں سوچنے میں دیکھیے آپ صبح اٹھ کے امتحان دینے کے لیے گھر سے نکلے اور یونیورسٹی کے ہال میں آ کے بیٹھے آپ کے اس آنے نکلنے تیاری میں اور ایک دوسری آپ کی کیفیت ہے ویکینڈ کی شام ہے اور آپ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے کسی لاؤنچ میں کسی پارٹی کے لیے نکل رہے ہیں مجھے بتائیے کیا دونوں جگہ جانے کی تیاری آپ کی ایک جیسی ہوگی آپ کی کیفیت ایک جیسی ہوگی سمپل سی بات کر لیتے ہیں کہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے کیفیت ہوتی ہے وہ پارٹی میں نہیں ہوتی بس یہ ہے نقطہ جب انسان اس دنیا میں آنے کو ایک کلاس روم میں آنا سمجھتا نا تو وہ ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے اس کی وقت پہ نظر ہے تین ہی گھنٹے ہیں ادھر بھی بچپن جوانی بڑھاپا بچپن میں تھوڑا ریلیکس کر دیا چلو کوئی بات نہیں تمہارے ابھی رجحان سیٹ ہو رہے ہیں جوانی کو خوب پکڑ لیا بڑھاپے میں پھر کمزوری کر دی کیا آج ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو میرا نے کے ان پانچ سوالوں جس میں پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم من اند ربی ہی حت عنہ خمسہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے قدم نہیں اٹھا سکے گا ہل نہیں سکتے جب تک اس سے پانچ سوالوں کے جواب نہ لیے جائیں اور پہلا سوال ہی کیا ہے ان عمری ہی فی معاف نہ ہو زندگی کہاں گزار کے آئے ہو فنا کا لفظ ہے بتاؤ کیا کیا یہ بلوا کو پوچھتے ہیں گھر والے کیا کر کے آئے ہو پیپر میں ماں پوچھتی ہے بیٹا میں نے اتنی محنت کی تھی بتاؤ کیا پڑھ کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو تو قیامت کے دن کے پیپر میں سے پہلا کویشچن زندگی کا ہوگا اور اس کی میں اور آپ یہاں تیاری کر رہے ہیں آپ اس اسٹوڈنٹ کو کیا کہیں گے یا آپ کا بچہ ہو اسٹوڈنٹ پہ تو کوئی روپ نہیں چلتا نا آپ کا بچوں پہ چلتا ہے آپ پوچھیں بیٹا کیا کر کے آئے ہو وہ کہ ممی مجھے پیپر ہی نہیں پسند آیا اچھا ہی نہیں تھا اچھا بھی بیٹا پھر آپ نے کیا کیا بس امی میں گیا میں بیٹھا پھر میں نے پہلے ایک کویشچن پیپر خود بنایا اپنی مرضی کا پھر میں نے وہ جواب دی اور دے ماں کا تو دل دھک رہ جائے گا اللہ ہو ایک سال اور رہ گیا پیچھے کرتے ہیں وہی پیپر جو کہ امتحان میں آتا ہے کبھی کوئی اڑی کرتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں مجھے نہیں کرنا میں تو اپنی مرضی کا پیپر بناؤں گا مجھے نہیں نماز پسند اور مجھ سے نہیں یہ شریعت وریت پہ عمل ہوتا اور یہ میرے سے پابندیاں نہیں لگتی عورت مرد کی میں جو بھی بنوں میں جو کروں بتائیے کیا چوائس موجود ہے ہر کس نہیں ہے وہی پیپر کرنا پڑے گا جو دے دیا رب نے کیونکہ تبارک الزب یا الملک ملک و علاق الش ان قدیر اس کو ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اس لیے تمہیں کرنا کیا ہے ایوکم احسن و عملہ یا آسن عمل کو سمجھ آئیں گے تو ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا نیکیوں کے نام پہ ہر بندہ اپنی پسند کی نیکیاں کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے نا وہ احسن عمل ہے اور احسن عمل کی دو شرطیں ہوتی ہیں نمبر ایک اخلاص یعنی للہیت مطلب یہ کہ اللہ کے لیے کرنا only doing for this sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دوسری شرط ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس و حسنہ پہ پیر کی پیروی ہوگی نا تو عمل صالح کی دوسری شرط پوری ہوگی آپ بتائیے عمل صالح کیوں کریں کیونکہ عمل صالح ایسے ہی ہے جیسے آخرت کی کرنسی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کچھ عرصہ پہلے آپ پاکستان میں تھے الحمد للہ آج آپ ناروے میں ہیں کیا ناروے میں روپیز چلتے ہیں آپ رمے پہ جائیں پاکستانی روپیہ دیں کوئی آج کے دور میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے بینک کی ٹرانزیکشنز کر کرا کے کچھ لے لے لیکن جس ملک میں رہتا ہے نا وہیں کی کرنسی چلتی ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب لوگ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو جہاں باقی چیزیں لیتے ہیں نا وہاں ایک اور چیز بھی لیتے ہیں کرنسی چینج کراتے ہیں ایئرپورٹ سے آپ اتریں گے نا آپ اس دفعہ کوئی ٹریول کریں گے نا تو ضرور دیکھے گا جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس کی ارائیول ہوتی ہے نا ان کے نکلتے سب سے آگے جو سب سے زیادہ ایڈورٹائزنگ چیز ہوتی ہے نا وہ کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے بس اب آپ پاکستان میں تھے تو روپے تھے آپ کے پاس امریکہ میں پہنچ گئے تو ڈالرس چاہیے تھے نا ڈالرس چاہیے نا اب آپ امیجینیشن میں لائیے کہ پاکستان کا کروڑ پتی سیٹ بس امریکہ آتے ہوئے کوئی کارڈ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں اور ڈالر رکھنا بھول گیا کیا امریکہ میں وہ چائے کا ایک کپ بھی خرید سکتا ہے بس یہ ہے ان لوگوں کی کہانی کہ جن کی دنیا تو اتنی بھری ہوئی لیکن جو ہی وہ آخرت کے جہاز میں بیٹھیں گے نا تو وہاں کچھ نہیں تو آپ ایک آسان سی تعریف لکھ لیں عمل سوالے کیا ہے آخرت کی کرنسی آخرت میں چائے خریدنی ہے تو عمل سوالے سے لینی پڑے گی آخرت میں کپڑے خریدنے ہیں نا ٹیکسی لینی ہے آخرت میں آپ کو کچھ بھی لینا ہے ہوٹل لینا ہے تو اس کے لیے عمل چالے چاہیے اور یہ اس دنیا میں کرنے ہیں اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ لکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں تقدیر کا لکھا ہے مان جاؤ لیکن آخرت کا لکھا ہوا کچھ نہیں ہے یہ ہم لکھ رہے ہیں لی بلوا کم لینا بلوا کم کئی جگہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ انداز میں کہتے ہیں کہ آج اس دنیا میں کر لو تو پتہ کیا چلا ابھی تک کی جتنی بات ہے اس کا خلاصہ کروں پہلی بات اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے اس کی ہستی کتنی بڑی ہے دوسری وجہ اللہ کے اختیار کو ماننا ہے اگلی بات ہم نے سمجھ لی اس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا یہ پارٹی یہ یہ دنیا فن پلیکس نہیں ہے واللہ ہی معذرت کے ساتھ یہ کوئی ڈسکو نہیں ہے یہ کوئی ڈزنی ورڈ نہیں ہے یہ دو ڈفرنٹ لائف سٹائل ہوتے ہیں ایک اس زندگی کو کمرہ امتحان سمجھ کے جیتا ہے وہ ایک ایک منٹ پہ نظر رکھتا ہے وقت ضائع نہیں کرتا بیکار مشغلوں مشکلوں میں نہیں جاتا ہر لمحے اپنی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو وہ بڑھاتا جاتا ہے عمل سوالے کی صورت میں اللہ اس کو مال دے وہ مال بھی آخر میں عمل سوالے میں ڈھل جائے گا اللہ اس کو گھر دے گا تو وہ گھر بھی بالآخر عمل سوالے میں کنورٹ ہو جائے گا جیسے ہم سارے ملکوں کی کرنسیاں جمع کر کرا کے کرنٹ ملکی کرنسی لے لیتے ہیں گاڑیوں کو کنورٹ کراتا ہے اور وہ اس عمل سالے میں بدل جاتے ہیں اب آپ سوچئے اب ایک اور امیجینیشن میں لائیے مثال کہ کوئی امریکہ میں رہا خوب کمایا خوب کھایا خوب کمایا کروڑوں کا اکاؤنٹ تھا لیکن کوئی فراڈ کر دیا کوئی ایک کام کوئی ایک خراب کام کر دیا کوئی غبن کوئی دھوکہ ٹیکس ہی نہیں دیا آپ کو پتا چھوٹی سی بات پہ بندہ پکڑا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آخر کہ گورنمنٹ اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیتی ہے یہی کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے کسی ایک وائرس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور سب سے بڑا وائرس شرک ہے اور دوسرا وائرس ہے کبیرہ گناہ جس طرح بہت ساری نیکیاں ہوتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو بہت امیر سمجھ رہا ہوگا نا قیامت کے دن ایک لمحے میں کیا ہوگا اللہ کے نبی نے بہت پیاری مثال دے کے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے یعنی ہو از پور ہو از بیگر کہا اللہ کے نبی جس کے پاس در و دینار نہیں ہے کہا نہیں ان نہ مفلسوں میں نہ امت ہی آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا خوش اور اپنی نیکیاں دے کے آت بھی ہیں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے بہت ہے لیکن لوگوں کے معاملات میں کمی کی ہوگی یہتیں کی ہوں گی کسی کو گالی دی کسی کو تانہ دیا کوئی شیر کیا لوگ آتے جائیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ دلوائیے ہے ہی کچھ نہیں کہا کہ اچھا اس کی نمازیں لے جاؤ تم اس کے روزے لے جاؤ اس کی لے جاؤ لوگ آتے جائیں خوش ہو دیں گے کیونکہ اس دن تو سب کو عمل صالح چاہیے اس کی کمی ہے جیسے امریکہ میں ایک ڈالر بھی بہت بڑا لگے گا پاکستان میں کوئی آپ کو پانچ سو بھی دے دے کہتے نہیں مجھے ایک ڈالر چاہیے کیونکہ مجھے بس لینی ہے حتیٰ کہ سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں کیونکہ بے پرواہ زندگی تھی نا شتر بے مہار تھی بیٹھے تو باتیں ہی کرتے رہ گئے برائیں کرتے رہے لوگوں کی زبان پہ قابو نہیں تھا آنکھوں سے گناہ ہو گئے کانوں سے کہا کہ ساری نیکیاں ختم اب کیا ہوگا لوگ تو اور بھی آ رہے ہیں گناہوں کے اور بھی ڈھیر ہیں کہا اب کیا کریں کہ آنے والا تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ لوگ تو خوش ہو جائیں گے کرو غیبتیں ہماری کل ہمارے گناہ تم لوگے اور فرمایا کہ تھوڑی دیر میں جہاں نیکیوں کا ڈھیر تھا نا وہاں گناہوں کا ڈھیر ہوگا اور فتوری حت النار پھر اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا یہ ہے مفلس کوئی اپنی نیکیوں پہ مان نہ کرے کوئی اپنے نماز روزے قرآن پڑھنے پڑھانے پہ مان نہ کرے اگر ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی ایک بھی غبن ہے تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے ایک مکمل شریعت دی ہے بہت خوبصورت انشاءاللہ اس سال رمضان میں آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح درخت پورا کر کے اپنے آپ کو دین کا اصل روپ دکھاتے ہیں ورنہ آج تو یقین کریں دین کے نام پہ بھی صرف کنفیوژن ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں کریں کیا اور کیا نہ کریں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں کسی نے کسی چیز کو نیکی سمجھا کسی نے کسی کو سمجھا تو عمل سوال ضروری ہے نیکیوں کے لیے اچھا اب آپ کہتے ہیں کیا ہوا نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں نا اور کیا کریں تھوڑا کچھ اور بھی تو کر لینا اب زندگی ہے پھر فن ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کسی کے پاس ایک پیالہ ہے گلاس لے لیں کوئی بھی لے لیں اس کے اندر چھید ہے نیچے اوپر سے آپ پانی ڈالیں کبھی بھی وہ گلاس پانی سے بھرے گا پیالہ بھرے گا آپ اوپر سے ڈال رہے ہیں نیچے سے نکل رہے ہیں اسی طرح ہمارے نام اعمال میں چھید ہو جاتے ہیں چھید سمجھتے ہیں نا سوراخ آپ نیکیاں کرتے ہیں بہت کر رہے ہیں الحمد ہر بندہ نیکی کرتا ہے آپ ایک لیکچر سن لیجئے نیکی کی حقیقت کے ایون پروسٹیٹیوشن کرنے طوائفیں بھی نیکی کرتی ہیں وہ بھی دھندا کرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ سبیل لگوا دیتی ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کے فنڈ دے آتی ہیں جیب کترے بھی اپنے علاقے میں چوری نہیں کرتے ان کی نظر میں ایمانداری یہ ہے کہ جو کمایا سارا دن کا رات کو باس کو دے دو وہ سارے چوروں میں بانٹ دے گا نیکی وہ بھی کر رہے ہیں ہر بندہ نیکی کرتا ہے لیکن یہ جو گناہ ہے نا یہ ہمارے نام عمل کے چھید ہے ہر کبیرہ گناہ ہمارے برتن کا چھید ہے ہمارا ہر برا عمل جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے بعض دفعہ نیکیاں بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گناہوں سے بھی نہیں رکتے تو کبھی بھی ہماری نیکیاں جمع نہیں ہوں گی اس کے لیے انسان کو پوری شوق سے کام کرنا ہوگا اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ٹھیک ہے مان لیجئے کیا حرج ہے دیکھیے میں اور آپ مانے ہوئے نا کہ یہ عورت ہماری ماں ہے ہو سکتا ہے ہماری ماں خوبصورت نہ ہو کوئی اعتراض کرتا ہے اللہ مجھے ایک خوبصورت ماں کیوں نہیں دی لمبی نہ ہو بہت پڑھی لکھی نہ ہو مانے ہوئے ہیں نا آپ کی گودوں میں بچے ہیں کہ آپ کا فیصلہ تھا کبھی میرا خیال ہے کہ کسی سے پوچھے دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ کون سا وہ کہے گی میرا بچہ معروف باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو کہا کہ یہ فلاں چیز جاؤ شہر کے سب سے خوبصورت بچے کو دیو تھوڑی دیر میں آیا تو ناک بہتی ہوئی روتا کالا بھجنگ بچہ اس کے ہاتھ میں وہ چیز دی ہوئی کہا یہ کیا کہا اللہ کے نبی کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تو سارے شہر میں اس سے پیارا بچہ کوئی نہیں لگا کہا اچھا کیسے کہا یہ میرا بچہ تو بات تو یہ ہے مانے ہوئے نا اللہ کے فیصلوں کو تو آئیے شریعت کو بھی مان لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے صرف کانفلکٹ دور کر دیجئے دیکھیں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا شوہر جو آپ کی زندگی میں آئے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کا ہم مزاج ہے آپ کی ساس ہنڈریڈ اینڈ ٹین پرسینٹ آپ کی ہم مزاج ہے نہیں ہے مانے ہوئے ہیں نا اچھی بچیاں مان جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں ادھر سے نکلیں گے تو آگے کون سا کوئی سرخاب کا شہزادہ مل جانا ہے ادھر جو کمپرومائز کرنا ہے تو یہ کر لیتے ہیں تب تو ہمارا بھی گراف کچھ لو ہی ہو چکا ہوگا کل جو صبر کرنا ہے آج کر لیتے ہیں مان جاتے ہیں صبر کر اور جو اکڑ جاتے ہیں آپ دیکھیے گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ رہے ہیں تو اللہ کی پناہ اللہ سب پہ اپنا رحم کر دے تو جب تسلیم جو کر لیا تو مان لیجئے کہ رب میرا رب ہے میں تو تھی نہیں اس نے پیدا کر دیا شکر نہیں ہے قبر کے گھڑے میں تھی ماں کے پیٹ میں تھی اس نے پیدا کیا اگر اس نے پانچ نمازوں کی باڑ لگا دی توحید کی پٹی اس نے گلے میں میرے باندھ دی اللہ اٹس مائی پلیئر اور آپ دیکھیے کمپرومائز اور سیکریفائز میں یہی فرق ہے کہ جو سیکریفائزنگ ہوتے ہیں نا وہ نبھا تو لیتے ہیں زندگی لیکن اینڈ پہ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں یا ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں ساری زندگی گڑتے رہتے ہیں ہائے کیوں ہوا ادھر شادی کیوں ہوئی کیوں ملا یہ گھر کیوں ملا اور کمپرومائزنگ ہے ہنستے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا فیصلہ نب کے دکھائیں گے ہائے خوش بھی رہے دوسرے کو بھی رکھا اللہ کیا چاہتا ہے میرے دین کو روتے ہوئے نہ لو ہائے پھر نماز ہائے پھر روزے ہائے پھر سردیوں کے روزے گرمیوں کے روزے ہائے پردہ ہائے یہ مان جاؤ اپنی چوائس بدل لو کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی کا پیپر تمہیں نہیں دینا تمہاری مرضی کا نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی کا ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ یہاں سے ویزا لگوانا چاہتے ہیں امریکہ کا آپ یو ڈی آئی جاتے ہیں یا امریکن امبیسی میں جاتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ نے جو شرطیں رکھی ہوئی اپنے ملک میں آنے کی کیا سو فیصد آپ کو قبول ہے میں امریکہ کا ویزا جب لگوا چکی بہت سال پہلے تو میں نے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا ذلیل ہوتے ہوئے اردو والا ذلیل نہیں عربی والا یعنی اتنا جھکتے ہوئے دیکھا امریکہ کے ویزے کے لیے ان کی شرط کیا ہے کہ آپ کی جو تصویر ہوگی نا اس میں سائڈ پوز ہوگا ایسے سائڈ سے دکھاتے ہیں پھر آپ کا سیدھا کان جو ہے نا یہ ننگا ہونا چاہیے بھائی کیوں ہماری مرضی یہ ہو وہ ہو اتنی تصویریں ہوں یہ کاغذ ہو آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتی تو کہتے جائیے لوگ کبھی نہیں کہتے بھائی دائیں کیوں کروں بائیں کیوں نہ کروں اور میں نہیں کرتا وہ کہتے ہیں نہ لگوائیں اب آپ کاؤنٹر پہ جائیں بیسی کے اور جو کاؤنٹر مین ہے اسے جھگڑنا شروع ہو جائیں کہ بتاؤ بھائی یہ کیا قانون ہے میں نہیں کھینچ رہا ایسی تصویر یا میں نہیں اتنے ڈالر جمع کرا رہا اور میں یہ گارنٹی فارم نہیں دے رہا تو وہ کیا کرے گا آپ کے لیے کہ گھر بیٹھی ہے اس بندے کو آپ کیا کہیں گے جو امبیسی کے کاؤنٹر پہ بیٹھے شخص سے لڑنا شروع ہو جائے بدلو اس قانون کو بدل سکتا ہے وہ اور اگر وہ کہہ دے جان چھوڑانے کے لیے جاؤ بھی میں نے بدل دیا تو کیا اس کا یہ فیصلہ اپلائی ہوگا وائٹ ہاؤس میں یا امریکن کونسلیٹ میں نہیں ہوگا نا وہ تو کہے گا جی میری میں تو غلام ہوں بس اس کو لے لیجئے اللہ نے قانون دیا اس کی مرضی اس نے دیا لیا آپ کرتے کیا لوگ کہ نبیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں نبی اور آج کے مبلغین یا دیندار کون ہوتے ہیں جو اس پیغام کو بس اپلائی کروا رہے ہیں جو لوگ یہی ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے سب کو ضرور ویزے لگوانے ہیں جنت کے وہ کیا کریں گے وہ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کے لیے دین آسان کر دیتے ہیں تو کر دیں یہاں سے تو ونڈو سے وہ فارم پہ سبمٹ ہو جائے گا آگے جا کے قبول نہیں ہوگا تو بات کا خلاصہ کیا عزیز ساتھیوں بات بادشاہ بوجھل ہو گئی ہوگی لیکن اللہ نے ہمیں عمل صالح کرنے کا جو ایک موقع دنیا میں دیا ہے اب یہ بہت تھوڑا رہ گیا ہمیں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے دن مہینے گھنٹے کسی کو نہیں پتہ یہاں تو سانسوں کا نہیں پتہ آج جو عمل کریں گے نا وہ ہمارے نام عمل میں لکھا جائے گا اور عمل صرف کرنے کا نام نہیں ہے نیت پہلا فیل ہوتا ہے عمل کا لوگ تو صرف ہمارے عمل دیکھتے ہیں نا اس وقت جیسے آپ میرا یہ پڑھانا دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی دیکھ رہا ہے لوگ صرف ہمارا رزلٹ دیکھتے ہیں کون پاس ہوا کون فرسٹ آیا کون سیکنڈ آیا کس کے بچے ڈاکٹر بن گئے کس کے انجینئر بن گئے لوگ صرف ہمارے رزلٹ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوششیں بھی دیکھتا ہے نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نسا سوف یورا ان قریب لوگوں تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی ایک بندہ ریلیجس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں کیا بڑی بات ہے ہم چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اس بات کو سمجھ کے اللہ کے لیے اس کو کرنا چھوڑا حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نتیجے میں ستر اسی لوگ بھی نہیں مسلمان ہوئے اللہ کیا دیکھے گا ان کی رزلٹ یاد رکھیے اسلام رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے ایفرٹ اورینٹیڈ ہے ان کی کوششیں دیکھی جائیں گی اس کی بنیاد پر حضرت نوح کو جنت ملے گی ہم کوشش کریں ہم میں سے ہر ایک مختلف حالات سے نکل کے یہاں آیا ہے الحمد للہ آپ کہتے ہیں ہائے کسی عالم کے گھر پیدا ہو گئے ہوتے نا کتنا اچھا تھا کیوں اللہ نے ناروے میں پیدا کیا کیوں امریکہ میں آئے کیوں ادھر گئے کیوں پاکستان میں ہوئے اللہ ہمیں مکہ میں حرم کے پاس پیدا کر دیتا وہیں مر جاتے تو پھر آپ کا اجر کیا تھا دو لوگوں کو میں نے بات کرتے ہوئے سنا ایک نے کہا ہم نے تو آج تک کبھی گانا نہیں سنا ہم نے تو آج کبھی نماز نہیں قضا کی اور جو بات کر رہی تھی وہ ایک بہت اچھے عالم دین کی بھی بیٹی ہیں اور خود بھی علم والی ہیں بہت نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے تو جو دوسری تھی جو چکھ کے واپس آئی ہوئی تھی اس نے کہا لو آپ کو کیا پھر مزہ ہے آپ نے گانا سنا نہیں ہم سنتے تھے تو چھوڑا آپ نے کبھی نماز چھوڑی نہیں ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں تھی تو ہمارے پاس تو نفس کا جہاد بھی ہے اور حقیقت ہے اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا نیت کیجیے کوشش کیجیے اس زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں جتنا کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا کوئی نیکی کر کے اجر نہیں پاتا کوئی نیت اور کوشش اور ارادے سے نیکی کر کے آگے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھا دیں ہم سب اس دنیا میں جو آئے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ورنہ باتیں کریں گے تو بہت ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اگر آپ چاہیں کوئی فرض نہیں ہے زبردیں صورت ملک کی تفسیر سن لیں ویب سائٹ سے جا کر میں نے صرف اس آیت کو بھی ایک ٹچ دیا ہے ہم نے جب اس کو سپیل الجنہ میں کیا اس سے پہلے آر کے پی میں بھی ہوا تھا یعنی شاید میرا حال ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ صرف اس ایک آیت پہ بات کہ زندگی ایک امتحان ہے لیکن آج کے موقع اور اس وقت کی مناسبت سے بات کہہ کر ہم اگلے موضوع پہ چلتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ آزمائیے دنیا میں بہت کچھ آزما چکے ہیں اس کتاب کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں صرف ایک آیت وہ بھی پوری نہیں اور یہی صورت ہر دن رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا وجہ کیا اس کا پیغام تو زندگی میں انشاءاللہ غور کریں گے باقی رہ گئی بات جھگڑے اس طرح کی باتیں ادھر کی باتیں تو آخری مثال دے کے آگے چلتی ہوں آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے we are lost as a nation امت کے ناطے سے بھی لاسٹ ہے اور انڈیویجول کے ناطے سے بھی لاسٹ ہے ایفرٹس بہت ہیں کوششیں بھی بہت ہیں مسجدیں بھی بہت ہیں ادارے بھی بہت ہیں کتابیں بھی بہت ہیں سیریز بھی بہت ہیں جو کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے انہوں نے تو چھٹی لی بھی ان کی الگ بات ہے سب کچھ ہے لیکن ماہور نہیں ہے دیکھیے ایک جہاز ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کو دو چیزیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ کسی بھی جہاز کو تھوڑا قریب سے دیکھ لیں ایک اس کا سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو ہوتی ہے نا وہ نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے ڈائریکشن کدھر جانا ہے اور ساؤتھ ویسٹ آپ حیران نہیں ہوتے کہ راتوں کو بھی یہ چل پڑتے ہیں جہاز آدھی آدھی رات کی فلائٹ ہوتی ہے مجھے بڑا خوف آتا تھا شروع میں پاکستان میں اکثر باہر کی فلائٹ رات کو ہوتی ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ ادھر بیٹھتے ساتھ ہی سمندر شروع ہو جانا ہے کیونکہ کراچی کے کنارے پہ ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں ہائی اندھیرے میں جہاز کیسے چلے گا تو نیویگیشن سسٹم جو ان کو چلاتا ہے وہ آنکھیں بھی بند کر لیں گے نا جہاز ادھر خود بہت چلے گا اور دوسرا روشنی ایک خاص جیسے لائٹ ہاؤس ہوتا ہے نا سمندروں میں بھی اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو جہاز کے بالکل آگے آگے رہتا ہے کہ اس سے آگے ٹکرانے والی چیز جو ہے وہ جہاز کو نہ ٹکرائے امیجن کیجئے کہ کوئی جہاز سب کچھ ہے اس میں فیول بھی ہے ایوری تھنگ از اوکے اس کا نیویگیشن سسٹم لاس ہو جائے لاسٹ ہو جائے کیا ہوگا گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے چکر لگا ادھر جا خیر کیا ہوگا امیجن کیجیے پیٹرول ختم ہوگا نا جہاں پیٹرول ختم ہوا وہیں گر جائے گا ریزرو لگ گیا وہ بھی ختم پتہ ہی نہیں اترنا کیا ہے ایئرپورٹ کدھر ہے میں اس وقت سمندر پہ ہوں میں کسی کی چھت پہ ہوں میں ہاسپٹل پہ ہوں میں کہوں اخیر وہ گر جائے گا اور لاسٹ گر جائے گا اور دوسرے کہ یہ سب بھی ہو اور اس کی آگے جو لائٹ ہے نا وہ چلی جائے تو بھی انجام تباہی ہے بس یہی ہے آج کے اس موضوع کا آخری نقطہ کہ آج ہم نے نیویگیشن سسٹم لوز کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا اور وہ کیا ہے اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث آج دین کے نام پہ بھی جو کچھ کرتے ہیں نا وہ بھی بس اللہ کی پناہ وہ فرشتوں کو بھی بتانا ہی پڑتا ہوگا کہ لوگوں یہ دین ہے یہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرا جو آج ہمارا گم ہے نا ہماری روشنی گم ہے یہ قرآن کا نور اللہ نے اس کی بڑی پیاری مثالیں قرآن میں دی ہیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں دنیا میں بھی مطمئن ہوں اپنے آپ کو خوش رکھیں تو پھر اس کے لیے ہمیں ان دونوں کو لینا ہے پرپز آف لائف ڈھونڈیے زندگی کیا ہے کیوں آئی کس لیے آئی اور اس کے بعد پھر اس کے قرآن کی روشنی سے لیں کوئی بات جو ابھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کیجیے کوئی کویشچن کوئی ہمارے خاص طور پہ گیسٹ جو آئے ہوئے آپ میں سے جس کا کوئی کویشچن ہے سننے میں جو بات ذہن میں آئی تھی اور اب آپ پوچھنا چاہیں یا بتانا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی دیپا آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ نے جتنی بات سنی اس میں سے آپ کو اپنے لیے کیا محسوس ہوا میں کہ ہم تابع اللہ کے بنا کے بھیجے گئے ہیں تو ہمیں اس اتباع کو اپنے پوری گرپ دینی چاہیے جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق تو اس بھول سے نکل کے زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈالیں گے جو رسی اللہ نے بھیجی ہے اس رسی کو پکڑنے سے روشنی کا مینار ملے گا ہمیں جی مطلب پوری آپ کی بات ہے نا اس کو اگر ایک جملے میں میں کہہ دوں کہ اڑی چھوڑ دو بالکل ضد چھوڑ دو آ جاؤ میرے بندے کیوں اکڑتی ہو آ جاؤ اللہ ہمیں کہتے اڑی چھوڑ دو بس تم جو کہو گے اور یقین کریں میں اکثر بات اپنی کلاسز میں کرتی ہوں چوائس چینج کر لیں صرف چوائس چینج کر لیں ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی ہے نا جب شوہر بیوی ایک دوسرے کے مرضی کے خلاف ہیں تو بھیا اگر ان کو مرچیں نہیں پسند تو آپ بھی چھوڑ دیں بات ختم ان کو نمک کم پسند ہے آپ بھی کم کر لیں دیٹس اٹ فرکشن چھوڑ دیجئے اللہ اور بندے کے بیچ میں جب فرکشن ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بہت جھگڑے آتے ہیں اور کوئی ادھر سے جی آپ ادھر سے کلسم جی آپ کچھ کہنا چاہیں جن کے نام مجھے آتے ہیں ان کی اکثر سختی یاد آتی ہے جی صحیح بالکل صحیح جی مہرین آپ نے کیا سنا جی شاباش اللہ کے فیصلوں پہ کون سے زندگی اور موت کے ہر فیصلے پہ زندگی کا ہر معاملہ ادھر سے کوئی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اینی تھنگ اگر آپ کا دل چاہے ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے جی آپ آپ کا نام بھول گئے جب آپ کم آتے ہیں نا تو مجھے آپ کے نام بھولنے لگتے ہیں جی ولس گے سب صحیح یعنی بس صرف یہ مان لیجیے کہ یہ بات آج کی مین تھیم بھی یہی تھا نا صرف یہ مان لیجیے کہ ہم فن پلیکس میں نہیں ہیں نبصِ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے اس کا باغ ہے حافظ حجر حافظ حافظ ابن حجر الاسقلانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے شرح بھی لکھی اور حدیث کی اور بہت خوبصورت ان کی کتابیں بہت اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا اچھے لباس اچھے گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے آتے تھے دین کے لیے ایک دن نکلے علم کے لیے تو ایک کافر جو شرابی کوئی بیچارہ نشے میں ہوگا اس دور کے حساب سے بڑے برے حال میں تو اس نے ان کو روک لیا تھوڑی بات ہوئی تو کہنے لگا تمہارے نبی نے ٹھیک بات نہیں کی نعوذ اللہ کہا کیا کہا دیکھو تمہارے نبی نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خن ہے اور کافر کے لیے باغ ہے حالانکہ مجھے اور تمہیں دیکھیں تو تم تو بڑے عیش میں ہو اور میں تو سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوں ہاں یہ بات پوچھی تو اس کا تھا کہ یہ بات تمہارے نبی کی ٹھیک نہیں اب ہم ہوتے تو پریشان ہوتے ہاں واقعی نہیں کہنے لگے نہیں بھائی تم نے غلط سمجھا کیسے کہنے لگے یہ جو میرے کپڑے لتے تم دیکھ رہے ہو میری سواری میرا گھوڑا یہ تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے نا لیکن انشاءاللہ جو مجھے اللہ نے جنت میں دینا ہے نا اس کے مقابلے میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں قید قیدی ہوں قیدی کا لباس ہے اور جو تمہارا آج کا حال ہے نا جو تمہیں بڑا برا لگ رہا ہے اللہ رحم کرے اگر تم کفر پہ مر گئے نا تو جو جہنم میں درگت ہونی ہے اس کے مقابلے میں تجھے یہ لگنا کہ یہ میں کسی باغ میں تھا رائٹ تو قیدی کی زندگی میں تو کوئی چوائس نہیں ہوتی دال دیں تو دال کھاتا ہے ساگ دیں تو ساگ کھاتا ہے ادھر سے آپ روزی آپ کچھ شیئر کریں آپ کے بات بہت ہی زیادہ یہ کہ ہم لوگ عموماً نیک عمال کرتے ہیں تو ہمارا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ کہ دیکھیں بڑی ہیں لیکن کہیں نظر نہیں آتی تو یہ بات کہ جب کسی برتن کے نیچے سوراخ ہو تو نیکیاں بھی نہیں بھر سکتے ہیں اور ہماری ہم عمومی زندگی میں دیکھیں ہمارا قرآن سے تعلق بھی جڑا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے اخلاقیات ہمارے معاملات یعنی کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں ان چیزوں سے ہم اپنے نامہ مال کے برتن میں چھید بھی کیے رکھتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے اس کو ایک چھوٹی سی اور مثال ذہن میں آ گئی کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے باغ میں بہت سارے پھول ہوں کیا کریں گے ایک بھی ایک پودا لگائیں گے نا پھولوں کا پھر ایک اور لگائیں گے تو زیادہ ہوگا اگر آپ ایک اور لگائیں اور پچھلا نکالتے جائیں ایک نکالے دوسرا لگاتے جائیں تو کبھی باغ تو نہیں بنے گا عمل سوالے کا باغ کب بنتا ہے جب نیکیوں کی حفاظت کرے اور ایک جملہ بڑا بڑا اپنے نوٹس میں لکھ لیں عمل سوالے کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے جیسے ہی جیسے اللہ بچہ دے دیتا ہے بچہ مل جاتا ہے لیکن بعد میں اس کی ٹیک کیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پیچھے سے کوئی اور ادھر سے ایک دو جی وعلیکم السلام جی جی ضرور مسرت جی آپ آگے آ جائیں گے آگے کرسیاں خالی ہیں کو صحیح اسی قرآن سے سب کچھ ملے گا اس دنیا سے ملے گا یہ دنیا سے لے کے جائیں گے سوچے اللہ نے ہم لوگوں کو کیوں بھیجا سب سے پہلے اسی بات پہ غور کرنا کیوں بھیجا کس لیے بھیجا کیا لینے آئے ہیں کیا لے کے جانا سب کو سمجھ آئے کہ ہم کیا لینے آئے ہیں اس لیے آئے ہیں دے دنیا چھوڑ دو دنیا چھوڑو بھی نہیں دنیا کے ساتھ بھی ملو آخرت کے بارے میں سوچو آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا یہی باتیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو کہنی ہے اور ذہن میں بٹھا لو ذہن میں بٹھا لو کہ ہم کیا دنیا میں لینے آئے ہیں ہم کسی کو کیا دے رہے ہیں کیا دینا ہے کیا لینا ہے اچھی بات ہے تو اچھی بتا دو نہیں ہے تو لے لو کسی کے پاس جا کے پوچھ لو شرم کنی کی بات کوئی نہیں ہے بالکل نہیں شرم کھانی کہ ہمیں چیز آتی نہیں ہم پوچھیں گے نہیں اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے زندگی بہت کم ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے گھر بھی جانا ہے اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آتی تھی صفیہ مامی آتی تھی ہم لوگوں کو پتا کہ تم ان کو دیکھنا تھا نہیں پتا تھا اب پچھتاوا کہ کسی نے بھی ان سے یہ بات نہیں کی کہ خالہ آنٹی ہمیں معاف کر دو کوئی غلطی ہوگی کٹائی ہوگی تو معاف کر دے کسی نے موقع نہیں دیا اب ہم آپ لوگوں کے دل سے یہ بات نکلتی ہوگی کاش ہم کوئی اور بات کر لیتے کاش ہم کوئی اور ان سے اچھی بات پوچھ لیتے آپ دیکھیے کہ آج ہم جس ہال میں بیٹھے ہیں الحمد للہ تقریباً پچھلے آٹھ نو مہینے سے ہم ادھر ہی کلاسز کرتے ہیں ہماری صفیہ باجی جو ہیں وہ ادھر بیٹھتی تھی جہاں آپ بیٹھے نا اس کے آگے ٹیبل چیئر جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ وہ یہاں دکھتی تھیں میں آج بھی ان کا تصور کرتی ہوں نا تو مجھے وہ بالکل یہیں دکھتی ہیں بالکل کم بات کرتی تھیں شروع میں جب آئے تھے تو مجھول تھا انداز بات کرنے کا اور بیچ میں بات کر دینی یا پوچھ لیتے تھے پھر تھوڑی سی جب ان کی تربیت کی کوشش کی تو پھر میں نے دیکھا کہ واقعی جس انسان میں بہت چینج آتا ہے نا ان میں سے ایک صفیہ بچی تھے میرے ساتھ تو کبھی نہ انہوں نے آنکھ میں لائی بریک میں بھی کہیں راستوں میں مل کے جی جی جی جی جی ایسے ہوتی تھی تو بزرگ تھی بڑی تھیں میں بہت ہی ان سے محبت اور عزت بھی کرتی تھی لیکن میں نے بہت ان کے اندر اچھے مینرس دیکھے بات کا سلیقہ ٹھہراؤ ان میں آیا اور محنت بہت کرتی تھیں ابھی جب سے ہم نور کورس میں جو ہمارا ایڈوانس کورس ہے ٹیچر ٹریننگ کا تو میں اکثر سوچتی ہوں کئی ساتھی اس میں ایسے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ کے فیصلوں سے ادھر آگے ہیں ان کی عمر تو نہیں ہے یہ کچھ سیکھنے اور کرنے کی لیکن پورا ترجمہ لکھتی تھیں ایک روپ پارے کا ترجمہ لکھنا ایک کلاس کے بعد جی جی استادہ جی میں نے کرا یہ ہے وہ ہے پھر ویکینڈ پہ ایک اپنی نواسیوں کو لے کر آئیں میں چاہوں گی کہ ہم ان کے بارے میں ذکر خیر کے طور پر کچھ باتیں کریں اگر آپ اپنی طرف سے شیئر کرنا چاہیں یا ان کے ساتھ ہی جو اسٹوڈنٹس تھے خاص طور پہ جو نور اللہ نور کلاس میں ان کے ساتھ تھے تو اگر باری باری آنا چاہیں تو ادھر آئیں کیونکہ اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ میت کا ذکر خیر جو ہوتا ہے یہ اس کے حق میں گواہی ہوتی ہے اللہ کے اللہ علیہ سلم کے دور میں ایک دفعہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس عورت کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت یعنی واجب ہو گئی واجب ہو گئی پھر ایک موقع پہ ایک اور عورت کی برائی ہوئی کہ یہ ایسی بخیل تھی یا کچھ معاملہ تھا ہمسایوں کو دکھ دیتی تھی تو بھی واجبت کے لفظ بولے آپ نے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا واجب ہوا تو کہا پہلی عورت پر جنت واجب ہوئی اور دوسری عورت پر جہنم واجب ہوئی تو صرف اس سوچ کے ساتھ ہم کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ جو چلا گیا ہمارا کچھ نہیں لے کے گیا بالکل ٹھیک وقت پہ گیا ہم بالکل نہیں کہیں گے ابھی وقت نہیں تھا اللہ کا ہر فیصلہ اپنے وقت پہ پیٹ کے بچے کو لے جائے شادی کی رات دلہا کو لے جائے بالکل ٹھیک وقت ہی وہ تھا کیونکہ مصیبت موت کی جو آتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ٹھکانے پہ لگتی ہے مصیبت لفظ سوب سے ہے تیر کا ٹھکانے پہ لگنا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت نہیں تھا اور بے وقت کی موت آ گئی لیکن بہرحال آپ میں سے کوئی کچھ اگر شیئر کرنا چاہے تو ضرور شیئر کرے موت کی خبر چونکہ بہت اچانک سنی ہے نا کیونکہ ہمارے پاس سے وہ ابھی بھی ان کی رول کا روز بولتی ہے ابھی اس خبر کے سننے کے بعد ہماری جو پہلی کلاس ہوگی وہ کل ہوگی جو ان کی منڈے اور فرائیڈے کی کلاس ہوتی ہے تو الحمد للہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ انرولڈ ہوتے ہیں اب وہ ہمارے ساتھ چھٹی پہ چار پانچ ماہ کی ہیں ایوری ڈے ان کی رول کالر ہم کبھی بند نہیں کرتے کیوں بھلا وجہ آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے یہ گواہی ہیں ان کے حق میں ان کے نام بولے جاتے ہیں اللہ کی جگہ پہ ہمارے رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں تو الحمد للہ کل منڈے کی کلاس تک ان کا نام ادھر بولا گیا نا تو اچانک موت حقیقت میں برداشت نہیں ہوتی ایک تھوڑا سا طبیعت کو ہلکا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں پہلے آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہوگی لیکن اس وقت اس طرح اس نیت سے سوچئے کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اس آدمی کی جگہ کہ ہم سے موت کتنی قریب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کی تسمے سے زیادہ قریب تمہارے موت ہے تو یہ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں اور اس دوران آپ میں سے جو ساتھی بھی شیئر کریں خاص طور پہ آپ لوگ بھی جو ریلیٹیوس تھے آپ لوگ ادھر قریب آ جائیں اسٹیج کے تاکہ وقت ضائع کیے بغیر ہم کریں کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے اپنا اگلا حصہ لے کے چلنا ہے جو ہمارا وعدہ تھا آج کا شاید بوجھل لگے لیکن ہلکا سا ہم ایک اوور ریویو کریں گے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ساتھ موٹی موٹی کیا باتیں کرنی چاہیے What do you need most at this very moment? A good education? उर्दू का है. A good job? Urdu. A career? Okay, abhi ठीक Money? Every individual sets out goals that are important to him or her. Some are short term, and others long. Yet not one of these needs is as important as one blessing you possess at every moment breathing. It has been 39 seconds since this film began. If you had been unable to breathe for 39 seconds, you would have given up all you owned in order to be able to breathe again. In another minute or so, you would have lost consciousness. Brain death would follow in another two or three minutes, and your life would be at an end. Thank you. جانتا کہ کل اس کی بھاری ہو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا زندگی کتنی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ہم نہیں جانتے تو آئیے ہم تھوڑی سی ان شاء اللہ تعالی بات کریں گے صفیہ بدی کے بارے میں آج آپ میں سے جو بھی پلیز آنا چاہیں قریب آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی صفیہ آنٹی کا جب مجھے پتہ چلا کہ آنٹی صفیہ ابھی نہیں رہی تو اسے ایک دن پہلے ہم ان کو یاد کر رہے تھے کہ اب کافی دیر ہوگی آنٹی کو واپس آنے آنے کا تو جب پتہ چلا تو یقین ہی نہیں آیا کہ ان کی پلاننگ تھی واپس آنے کی ہمارے بیچ آنے کی اور وہ خوش بھی ہو رہی تھیں کہ ہم میں واپس جا رہی ہوں اور ان کا ٹائم وہیں پہ ختم ہو گیا میں ان کو آج میں سب کو آپ کو دیکھ کے میں ان کو اتنا خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ وہ ہماری کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری آنٹی ہماری سہیلی تھی کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تو کہتے ہیں ہماری سہیلی تھی کیونکہ ہماری کلاس میٹ تھی وہ اتنی اچھی اتنی جالی آنٹی اتنا پیار سے ملنا اتنا اچھا ابھی بھی میں میں یہاں بیٹھی ہوں تو مجھے یاد ہے جیسا زیادہ کری کہ وہاں ان کی پکی سیٹ ہوا کرتی تھی اور بڑے اسٹائل سے بیٹھ کے بات بھی جب کرتی تھی تو ان کا مجھے پورا اسٹائل ہاتھ ہلا کے بات کرنے کا جب پتہ چلا تو مجھے بھی بالکل وہ یاد آتا مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ آنٹی ہمارے میں چلے گئی اور یہ دیکھیں کہ آنٹی کے لیے کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہم قرآن کی اسٹوڈنٹ تھیں ہماری ہمارے ہم ہم جیسے ہی میں سے تھیں آج ان کو کتنے سب لوگوں کی دعائیں ملیں گی ان شاء اللہ اگر وہ ہمارے بیچ میں نہ ہوتی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ ہم ہم قرآن کے ساتھ نہ جڑے ہوتے ہیں تو کہاں ان کی قسمت میں اتنے لوگوں کی اچھی اچھی دعائیں سب کے لیے مل کے ہم بیٹھ کے جو کر رہے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ شکر اللہ کا کہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے قرآن ساتھ جڑے ہی وہ چلی گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا ہمیں بھی یہ موقع دے اور تفیق دے کہ ہم قرآن سے جڑے رہے ہیں اور ہماری موت بھی یہیں پہ آخرت پہ اسی جگہ پہ ہے اور جب مجھے پتہ چلا تو میں سوچی تھی کہ قرآن سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہی ہمیں جب بھی موت آئے تو قرآن کے ساتھ ہی آئے تو لوگ جا رہے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنٹی کو اپنی رحمتوں میں رکھنا آنٹی کو اپنا بہت اچھی مہمانی میں عطا کرنا اور ہم سب کو بھی توفیق دیں کہ ہم ان کے لیے اچھی دعائیں کر سکیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں جیسے ان کی اولاد ہے یہاں پہ ان کی بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں ہم سب اسٹوڈنٹ ہماری تو اتنی اچھی آنٹی تھی کہ میں تو کہتی ہوں کہ ہماری ماں آنٹی تھی وہ جب ان کو یاد کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہماری آنٹی نہیں تھی وہ جتنی ہماری یہاں پہ الحمد للہ آنٹیاں ہیں وہ ہماری آنٹیاں نہیں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں اور آپ کو نہیں آپ کو ظاہر ہے جانتے کہ جب ماں کا ماں کا سر سایہ سر سے اٹھے تو پھر کیا فیل ہوتا ہے بچوں پہ بچے تو بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب اس ماں یہاں بیٹھے ہیں اس ماں کو پتہ ہوگا کہ اس ماں کے ساتھ سیم وہی سچویشن ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے ہمارے سر سے سائے اٹھ رہے ہیں آنٹیوں کے اللہ تعالیٰ سب آنٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو جوانوں کو بھی سبھی کو بھی ہمیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے جیسے بھی ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے تھے ان کی بھی اچانک ایسے ہوگی تھی جیسے صفیہ آنٹی کی اسی طرح سیم ان ہوئی تھی جب مجھے صفیہ آنٹی کا پتہ چلا تو مجھے بھی ان کا یاد آیا وہ بھری جوانی میں چلے گئے تھے آنٹی تو الحمد للہ قرآن سے جڑے ہوئے سب کچھ گئے تو میں کہتی ہوں کہ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس نے جوانے چلے جانا ہے بوڑھے نے چلے جانا ہے بچے نے چلے جانا ہے تو بس ہم سب یہی دعا کریں آج آنٹی کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں سے صدقہ جاریہ سوچ کے اٹھیں کچھ بھی ایسی نیت کر کے اٹھیں تاکہ آنٹی کے لیے آسانیاں ہوں ہمیں صرف ان کے لیے ان کو اب صرف دعائیں دعاؤں کی ضرورت ہے ہماری عمل ختم ہو چکے ہیں اور یہی ہمارے ساتھ ہے کہ جب ہم بھی چلے جائیں گے تو ہمارے عمل ختم ابھی ہمیں جب ہوش آ رہی ہے ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے اور یہی اسی پہ پلاننگ ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کروا لے کچھ ایسا کروا لے کہ ہم تیرے قرآن کے نام ہی سے ہٹیں جزاک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا میری بڑی باجی تھی میری ماں تھی بہت شفیق پرسن تھی وہ میرے لیے میں ان کی بھابھی ہوں جب میں ناروے میں بیاہ کھائی تو انہوں نے قدم قدم پہ مجھے سپورٹ کیا مجھے خانہ داری انہوں نے سکھائی مجھے یہاں پہ آ کے چکن کاٹنے کا پتہ نہیں تھا کیسے کاٹتے ہیں تو مجھے ہر دفعہ میری گائیڈ کرتی تھی ہفتے میں ایک دفعہ پکے یا دو دفعہ پکے اپنے گھر سے آ کے مجھے چکن کاٹ کے دینا بہت شفیق تھی میرے بچوں کے لیے بہت شفیق تھی میرے لیے بہت شفیق تھی میں نے ایک دفعہ میں نے زندگی کے بائیس سال ان کے ساتھ گزارے ایک قسم کے بائیس سال ہو گئے میری شادی کو بائیس سے بھی تیئیس سال ہو گئے لیکن میں نے ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں دیکھا ان کو ہمیشہ اسمائل کرتے ہوئے سب بار ان شکور کا وہ نمونہ تھی اور اللہ نے آخری لمحے میں ان کو ایسا صبر اور ایسی استقامت دی کہ میں بیان کروں تو ہمارے رونگٹھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف ہوئی شام تک وہ بالکل ٹھیک تھی میری میری جو بھتیجی ہے بڑے بھائی ہمارے میرے بردر انلاؤ کی جو بڑی ان کی بیٹی تھی وہ بھی ادھر آئی ہوئی تھی تو وہ کہتی کہ میں رات گیارہ بجے تک ہم لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر لائٹ چلی جاتی ہے تو پھپھو کو میں نے سوتے ہوئے دیکھا اور ان کو خراٹے ان کے خراٹے سنے تو کہتی میں مذاق سے کہتی کہ پھپھو کی نیند تو اتنی پیاری ہے کہ ان کو بجلی کے جانے کا احساس بھی نہیں تو ڈیڑھ بجے کہتی پھپھو اٹھی ہیں اور میرے ماتھے پہ آ کے انہوں نے پیار سے ہاتھ پھیرا کہتی مجھے ہوش نہیں آئی کیونکہ میں ابھی سوئی تھی پھر انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ پھیرا کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا پھپھو میرے پاس کھڑی ہے کہتی میں نے کہا پھپھو آپ کا کیا ہوا آپ کیوں کھڑی ہیں ادھر کہتی آپ سب میرے درد ہو رہی ہے کہاں درد ہو رہی ہے پھپھو میرے اس سائڈ پہ درد ہو رہی ہے وہ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے نہیں نہیں مجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی پسینہ بھی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کہتی میں فوراً اٹھی ہوں اپنے کزن بھائی کو آواز دی ہے کہ جلدی سے سوالی لو اور ہم ان کو لے کے چلتے ہیں ڈیئر جو ہمارا کلینک تھا اس پہ لے کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو میجر میں ان کو میجر میں لے جائیں کہ ان کی طبیعت زیادہ اپسٹ کہتی ہم میں نے سواری کا انتظام کیا میجر میں ساتھ لے کے گئی ہوں میں نے ان کے کندھے پہ اپنا سر ان کا سر اپنے کندھے پہ رکھا اور سارا سفر میں میں ان کا دھیان رکھتی ہوں اور رکھتی رہی ہوں کہ ان کو پسینہ آ رہا اور شدت ہو گئی ہے تیزی آ گئی ہے درد میں کہتی جب ہم ڈور پہ جا کے رکے اور میں نے ان سے کہا کہ پپھو آپ نے ابھی ہلنا نہیں سواری سے میں آپ کے لیے ویل چیئر کا انتظام کرتی ہوں میں بھاگی گئی ہوں ویل چیئر لے کے کہتی آ رہی ہوں پھوپھو وہاں سے نکل کے دو قدم بھی چل پڑی ہے کہتی میں چیکی ہوں پھوپھو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ویل چیئر پہ بٹھایا یہ ان کی ہمت کی نشانیاں تھیں جو انہوں نے آخری دم تک اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا وہاں پہ کہتی ہم ایمرجنسی وارڈ میں گئے تو وارڈ مین جو تھا وہ سو رہا تھا تو پپا کہتی یہ سو رہا ہے تو کہتی میں ہنس کے کہتی پپو یہ پاکستان ہے ناروے نہیں ہے یہ غفلتیں پاکستان میں لوگ برت لیتے ہیں پھر ہم تھوڑا آگے کہتی ڈاکٹروں سے بات چیت کی آئی سی یو میں لے گئے اور اس بیڈ کو استعمال کرنے سے پہلے پوچھتی ہیں کہ اس کی ڈائریکشن کدھر کو ٹھیک ہے میں کدھر کو لیٹ ہوں ادھر کو یا ادھر کو انہوں نے بتایا کہ آپ ادھر کو لیٹ جائیے رائٹ میں کہتی میں نے ان کو لٹا دیا گیا اس کے بعد پھر طبیعت میں زیادہ شدت آ گئی ہے تو وہ بے ہوش آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے حفصہ ہماری بھیان جی کا بھتیجی کا نام ہے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہاتھ کو پکڑے رکھا کہتی ہاتھ میں ان کی گرپ کی کمی پیشی ہوتی رہی ہے بس ہاتھ نہیں انہوں نے میرا چھوڑا اور اس تکلیف کی شدت میں ظاہر ہے ڈاکٹروں نے جو ان کی بے ہوشی میں ان کو جو ٹریٹمنٹ دے سکتے تھے کبھی ہارٹ بیٹ چلے پھر ڈراپ ہو جائے پھر چلے پھر ڈراپ ہو جائے تھوڑا ہوش آیا ہوش آیا تو انہوں نے کہتی میری طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ پھوپھو نے جلدی ٹھیک ہو جانا ہم نے گھر چلے جانا ہے تو کہتی یوں آنکھوں سے بس مجھے دو دفعہ ایسے کر کے کہا جیسے تو ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں ہے کہہ رہی ہے کیا آنسر تھا میں نہیں سمجھ پائی کہتی دو موٹے موٹے آنسر تھے ان کے گالوں میں اس کے بعد بس اللہ کو پیاری ہو جاتی اور اتنی تکلیف میں تھی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہتی بعد میں جب ان کی ہسٹری کھولی گئی کہ ہنڈریڈ میں سے ون پرسن ایسا ہے جس کو اتنا سویر اٹیک ہوتا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے ان کی زندگی میں برکت ہوتی تو اتنا شدید اٹیک تھا کہ وہ اندر سے پیرالائز ہو چکی تھی تو اگر وہ زندگی میں برکت پا بھی لیتی اللہ کی طرف سے کوئی ان کی زندگی ہوتی بھی تو وہ مزید اٹھنے بیٹھنے کے شاید قابل نہ رہتی لیکن اس کے باوجود کہتی مامی جان میں چچی میں نے تین گھنٹے ان کے ساتھ گزارے ہیں میں نے ان کے چہرے پہ ایسا تاثر نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس تکلیف کی شدت سے کوئی منہ کھول کے کچھ بولا ہو یا اپنے ایکشن سے کچھ بتایا ہو اتنی سب بار شکور بن کے انہوں نے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی اور ہم نے اسکائپ پہ ان کو ہمیں ہمارا ہمیں ان لائیو انہیں دکھایا گیا اب یقین کریں اتنا نور تھا ان کے چہرے پہ اتنی مسکان تھی لگتا نہیں تھا کہ اتنی تکلیف سے گزری ہیں اور اتنا ماشاء اللہ ان کا فریش چہرہ تھا اور احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں لگتا تھا سو رہی ہیں اور اتنی بیوٹی تھی ان کے چہرے پہ میں بتا نہیں سکتی اور لگتا تھا کہ بس ابھی ابھی ہم سے اٹھ کے بالکل ان کا چہرہ زندگی کے اتنی قریب نشاندہی کر رہا تھا تو میں سوچ رہی ہوں کہ دل ہی ہمارا ایک میجر ہماری فیکٹری میں چلنے چلانے والا ہمارا نظام کو سیٹ کرنے والا ایک ہمارا عزو ہے جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم ہماری بیماری ہماری تکلیف میں ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے ہم اپنے رب کو اپنی ڈائریکشن اب ان کا بیڈ کو تعین کرنا اس تکلیف کی شدت میں اس ہوش گوش کی نشاندہی کرتا ہے جو انہوں نے اپنے رب کے لیے دے دیا تھا اور جب سے قرآن سے جڑی ہیں میرے میاں اس وقت کی بات کی گواہی دیتے ہیں کہتے ہیں ہر دو تین ہفتے کے بعد میرے اندر کھلبلی ہوتی تھی اور یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کرتے رہے آتے رہے ہر تین ہفتے کے بعد وہ ناروے آتے تھے ہم لوگ گلاسگو شفٹ ہو چکے ہیں وہ ناروے آتے تھے کہتے تھے مجھے ہوتا تھا کہ جیسے میں جا کے فل ڈوز پھر آپا سے لے لوں نا لیکن جب سے قرآن سے جڑے ہیں تو کہتے تھے کہ وہ ایسے تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آواز سنتے نا اذان سنتے ہی آپ بیگانے ہو جاتے تھے وہ بالکل بےگانی ہو چکی تھی حد تک ہماری گپ گپ شپ لگتی تھی بات چیت ہوتی تھی وہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے اس تھا لیکن بس ان کو اپنے ہوم ورک کی فکر میں بھول جاتا تھا میں ہوں ان کو اپنی کلاسوں کے فکر میں بھول جاتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں تو وہ جا کے ٹائم پہ سو جاتی ہیں صبح ارلی اٹھتی تھی مطلب ایسے وہ ٹک ٹکی باندھے وہ اپنی کلاس کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ جڑا ہوا تھا اور بس ٹائم پہ گھر سے نکل رہا آنا گئے کے بعد ان کی ایک فکس روٹین ہو گئی تھی اور بالکل بہت زیادہ انوالو ہو چکی تھی اور اس رنڈی میری ڈیڑھ سال پہلے بیٹی کی شادی ہوئی اور شادی میں آئی ہے گلاس کو کے ہر فرد کی آنکھ کا تارہ تارابی مختصر سی لمحے میں اس ڈیتھ کو سن کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کون تھی ان کا اچھا وہ وہ جن کا نورانی سا چہرہ تھا وہ وہ جو اسٹینڈ اپ ہوتی ہوئی پرسنالٹی تھی وہ وہ جو ہمیں گیٹ میں ویلکم دینے کے لیے کھڑی تھی اتنا پیار سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور سارے کام کیے کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں ماں ہونے کے ناطے کسی اور طرح کی سرگرمی میں مصروف تھی لوگ بتا رہے ہیں اچھا وہ تو گیٹ سے ہی ہمارے کوٹ پکڑ کے ٹانگ رہی تھی ہمارے لیے بالکل سیٹ کو حاضر کر رہی تھی اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے گلاسگو میں پہلے ان کو دیکھا نہیں پتہ نہیں یہ کون ہے بعد میں پتہ چلا اچھا یہ امینہ کی بھوپا ہیں تو کہتی پھر ہم گلے ملتے ہیں جا کے ان سے کہتے کہ آپ ہماری مہمان ہیں آپ ہماری خدمت کیوں کریں ہم آپ کی خدمت کریں کہتے نہیں نہیں نہیں اس وقت میری بیٹی کی شادی ہے یہ کام میرے کرنے کا ہے تو ماشاء اللہ وہ انبول تھیں الحمد للہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میں نے سنی تو باتیں ہم نے بہت ہیں مگر کم لوگ دیکھے ہیں جو سب بار ان شکور ہوں ان کی زندگی معمولی زندگی نہیں تھی عام نارمل بندے کی زندگی کی طرح نہیں تھی بہت کرائسس والی زندگی تھی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائشیں آئیں مگر ان کے چہرے پہ کبھی ہم نے شکر نہیں دیکھی بلکہ ہم اپنی کمزوریوں کو ان کی گود میں ڈال دیتے تھے اور وہ لگتا تھا وہ ایسا بڑا ان کا اندر وہ کہتے ہیں نا ایک خانہ ہے جس میں وہ سب کچھ ڈالتی رہتی تھی اور ہمیں تسلیاں دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور یہ بہت اچھی گواہیاں ہیں اور یہاں پہ گلاسگو میں ایک جگہ پہ نہیں ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی اللہ کروا رہا ہے ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں ایک میٹنگ میں بھی جس نے ملا ہے وہ اس کو یاد رکھ رہا ہے جگہ جگہ ان کی دعائیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ ہماری بہن فرحانہ جہلم میں گئی ہوئی ہیں اور یہ ان کا جہلہ میں جانا اور اس اطلاع کو پانا اللہ وہاں پہ گواہیاں دے رہا ہے وہاں پہ بھی بھری کلاسوں میں دعائیں ہو رہی ہیں تو یہ مقدر کے ساتھ ہوتا ہے اور مقدر اللہ بناتا ہے اور وہ نیکیوں کی متلاشی تھی نیکیاں ان کی کمزوری تھی نیک لوگ ان کی کمزوریاں تھیں وہ فرنٹ پہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتی تھی لیکن فلی سپورٹ وہ کرتی تھی اپنے طور پہ تو بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت کرے ان کو اپنی جوار رحمت میں بہترین جگہ دے ان کے بچوں کو جاریہ بنائے ہم سب پہ صبر ان ڈیل دیں ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا جو گزرے تو وہ ان کی اچھی گوائیوں کے ساتھ ان کی شہادتیں دیتے ہوئے اور بے شک وہ بہت اچھی میں کسی کہتے ہیں لوگ سے کام نہیں دے رہی اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں مگر وہ ریئلی بہت ہی اچھی تھی میں ایک خاندان کا پرسن ہونے کے ناطے میں کسی بناوٹ یا ان کے جانے کے بعد کوئی آفرین نہیں دے رہی میری سب سے زیادہ سب میری نندوں سے زیادہ میری باجی جو تھی وہ میرے لیے انمول تھی میرے بچوں کے لیے انمول تھیں اور ہم سب کا رشتہ ایسا تھا جیسے لائک ماں بیٹی کا اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح دنیا میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے السلام علیکم اللہ اللہ تعالیٰ جی آپ میں سے عظم آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور کوئی آپ میں سے جی بات ہی آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی پہ گئی تھیں تو اجازت لینے آئی تھی میں دسمبر تھا شاید کوئی اس طرح تو کوئی اس طرح کے چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی اس طرح نا تو بہت تھوڑے دن کے لیے گئی تھیں دو جی، تین دن جی۔ تو کہہ رہی ہیں نہیں استاذہ میں آ جاؤں گی دو تین دن کے لیے جا رہی ہوں اسے زیادہ نہیں لگاؤں گی نا تو یہ کی باجی ان کی ساتھی تھی کلاس میں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بہت تھوڑا عرصہ ہوا تھا مجھے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہماری ملاقات یہیں پہ کلاس میں ہی ہوئی تھی جتنا میں ان کو جانتی ہوں بہت خوددار خاتون تھی بہت پیار کرنے والی تھی میں لیلے سترم سے آتی ہوتی تھی تو وہ سترمن پہ رہتی تھی میں اکثر ان سے کہتی تھی آنٹی میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں کہتی نہیں بیٹا ایک دن چھوڑ دو بھی دو دن میں نے اپنے راستے خود ہی جانا بہت پیار کرنے والی خاتون تھی جتنی بھی ان کے لیے دعائیں کر سکیں وہ کم ہیں اب اینڈ پہ آ کے وہ میری گروپ ساتھی بھی بنی کسی وجہ سے پھر میں میرا آنا کم ہو گیا کلاس میں لیکن اس کے بعد مجھے دو دفعہ ملی دونوں دفعہ اتنی ڈیٹیل سے انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیوں نہیں آ رہی ہیں آپ آئیں لیکن اس سے پہلے ہی میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں لکھ نہیں پا رہی تھی اس طرح سے نا ان کا سارا ہوم ورک لکھا ہوتا تھا پھر وہ مجھے طریقے بتاتی تھی آپ اس طرح کریں اس طرح کریں اس طرح کریں تو آپ بھی ایسے کر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 إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة لطب وابأسه لطب محمود و طلحہ ادنا کلات تخلف المیات ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور تھوڑا سا اپنا آگے چلیں گے ابھی آسان ہو گئی ہے آپ لوگ جو بھی اسٹوڈنٹس اٹھیں اور انٹو اس طرف ہم صفحے بناتے ہیں جماعت کے فرض پڑھ لیں اور واپس آ جائیں ادھر ہی ہم پھر انشاءاللہ دو بجے سے تک ایوری تھنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ وہیں سنتیں ادا کریں گے اور پھر جتنی دیر بھی آپ لوگ رکنا چاہیں لیکن فرض کے بعد واپس آتے ہیں ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوگ ادھر سب بنا لیں بے شک کچھ لوگ اگر ادھر سے اٹھ کے نا آپ لوگ ادھر ہی بنا لیں ادھر جگہ کم ہو جاتی ہے پھر آپ یہ کے پیچھے کر کے جی آپ لوگ گیسٹ ہیں وہ ادھر ہی آ جائیں بے شک ادھر جگہ کم تنگ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ادھر آئیں گے ادھر ادھر تین سو میں بھی کچھ جن کو وضو وغیرہ کرنا ہے آپ کو ہیلپ کرائیں ان کی اور آپ کے طرف پرنٹ کر رہے تھے اس موضوع پہ ہماری ایک پوری کتاب کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جنازے کے مسائل اس کو آپ ڈیٹیل سے بھی کبھی سننا چاہیں تو سنیں آج صرف ہم دیکھیں گے کہ نزا کا عالم کسی پہ تاری ہو تو ہم کیا کریں سب سے پہلی بات کہ جب کسی کا ایسا وقت ہمیں محسوس ہو اس کی علامتیں ہوتی ہیں چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کئی طریقے ہوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے شخص کے پاس نیک لوگ ہوں righteous people will be around ہم کیوں کہ جب نیک لوگ ہوں گے تو اچھی باتیں کریں گے نا اور اثر ہوتا ہے یقین کریں ہم جس محفل میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں نا اس وقت ہمارا یہ بالکل ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نظام میں مبتلا شخص کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ اچھی باتیں کریں کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اگر آپ اس وقت روئیں گے دھوئیں گے کچھ لٹنے پٹنے کی باتیں کریں گے تو آمین ہو جائے گی پھر اس کے نیک کاموں کا تذکرہ کریں اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں ایسے شخص کے ساتھ کبھی دنیاوی مسائل کی بات نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کے پاس اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب نظا کا وقت کسی کا طاری ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ذرا سی بلند آواز میں اتنی کہ بس وہ خود سن سکیں اور اس تک بات پہنچے کلمہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ صحیح مسلم کے روایت ہے بعض لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیوں خدا نخواستہ تکلیف کی شدت بیماری اور موت کی وجہ سے اگر اس نے کہا نا میں نہیں پڑھتا تو انکار پہ موت ہو جائے گی آپ پڑھیں گے نا وہ خود بخود پڑھے گا ٹھیک ہے اور اگر اس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو حدیث کے مطابق یہ اس کے اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے پھر اسی طرح ایک اور ٹپ نوٹ کیجئے یعنی پوائنٹس نوٹ کریں جیسے بھی چاہے ایک اور نقطہ کہ مرنے والے کو امید اور اس کو ہوپ دلانی چاہیے تھوڑی سی امید بھی ہو اور خوف بھی ہونی چاہیے کیسے اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے اوپر ڈیتھ کے اثرات تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا محسوس کرتے ہو تو کہنے لگے کہ اپنے گناہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ انت مومن کیوں علیمان بین الخوف رجا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ہے تو خوف دینی چاہیے اس وقت کوئی ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ایک انسان کو تکلیف ہو اور وہ اپنے آپ کو سمجھے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ میت کا جو چہرہ ہے جو موت کے وقت میں بہت پیاس لگتی ہے تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ہونٹوں کو گیلا کرنا چاہیے اس کے ہونٹوں پہ زبان پہ پانی اور بیسٹ ہے اگر ممکن ہو تو زمزم چند کترے چمچ کے ساتھ روئی کے ساتھ کسی بھی طرح دیں اس وقت انسان زیادہ پی نہیں سکتا لیکن یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس وقت تکلیف بہت ساری ہوتی ہے اس طرح سے اس کو کریں پھر اسی طرح اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس پہ رحم کر آسان کر ہمیں بہت ہی خوبصورت دعاؤں کے مجموعے حسن المسلم میں وہ بہت ساری دعائیں ملتی ہیں یہ بک جو میرے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں اس کے مختلف ورژن ہوتے ہیں یہ چھوٹے سائز میں بھی ہے بڑے میں بھی آتی ہے بڑے لفظوں میں اور انگلش میں بھی آتی ہے میرا اہل باہر اسٹال پہ موجود ہے اس میں وہ آپ کو ساری دعائیں مل جائیں گی جو کسی بیمار کی عیادت سے لے کر اس کے نزا کے وقت پھر اس کے مرنے کے بعد کفن دفن اور ایون میت کی جو بخشش کی دعائیں وہ ساری اس میں ملتی ہیں تو اس کے لیے دعا کیجیے پھر اس کے بعد جب کسی کا کی جان نکلتی ہے نا تو اگلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرنی ہوتی ہے روایت میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ میت کے روح کا پیچھا جو انسان کی روح ہے نا وہ پیچھا کرتی ہے اس کی نگاہ آپ سوچیں نا ہماری روح اوپر جائے گی اس پہ ایک الگ لیکچر ہے آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ انسان کی موت آتی کیسے لیکن اس وقت ہم صرف چند ٹپس اپنے لیے لے رہے ہیں تو آنکھوں کو بند کر دیجیے ورنہ ہوتا کیا کہ آنکھیں ایک عجیب حالت میں ٹھنڈی جب ہو جائیں گی پھر بند نہیں ہوں گی اور اس کی وجہ سے پھر اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے پھر اسی طرح جو میت کا جسم ہے نا اس کو بالکل سیدھا کر دینا چاہیے اگر پیچھے کمر میں کوئی تکیا تھا سر کے پاس کوئی تکیا تھا اس کو نکالیں پاؤں سیدھے کریں اور دونوں پاؤں کے جو ٹوز ہوتے ہیں نا یہ جو آگے ہمارے انگوٹھے ہوتے ہیں ان کو سیدھا جوڑ دیں بعض لوگ تو کسی چھوٹی سی ڈوری کے ساتھ باندھ بھی دیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ ایسے ہی ہے جیسے فریج سے نکلا ہوا گوشت تھوڑی دیر میں وہ ایسے ہو جائے گا جیسے فریزر کا گوشت ہوتا ہے جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اگر کسی خاص پوزیشن میں جسم ٹھنڈا ہو گیا نا تو نمبر ایک کہ غسل میں بہت تکلیف ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ پھر وہ اسی طرح سے اس کی باڈی جو ہے وہ اگر جھکی ہوئی تھی تو جھکی ہوئی چلی جائے گی تو بہتر ہے کہ اس کو بالکل سیدھا کر دے پھر اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی موت کا یقین کریں کسی بھی سمجھدار سیانے کو بلا کے ڈاکٹر ہے تو حکیم ہے یا کوئی بھی ہے چیک کیجئے کہ واقعی اس کی موت ہو گئی ہے بعض دفعہ میت جب وہ قومے میں چلی جاتی ہے حالانکہ اس کو موت نہیں آئی ہوتی تو کنفرم کیجئے کہ وہ واقعی اس طرح سے اپنی جگہ پہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہ میت کے جسم کے اوپر ایک چادر ڈال دینی چاہیے جسم کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں تو انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھے جس کو بعد میں وہ انسان برا محسوس کرے تو نہیں اس طریقے سے کھول کھول کے ان کو دیکھنا چاہیے پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جو سوراخ ہیں جیسے ناک کے نتنے ہیں کان ہیں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ضرورتوں کے لیے رکھے ہیں میت مرتنے ہی جسم کا جو چونکہ نظام خراب ہو جاتا ہے نا میٹابولزم ایسا زبر جلدی سے ہوتا ہے کہ کہیں سے پانی نکل سکتا ہے کہیں سے خون کہیں سے پس تو جتنے سوراخ ہیں ان کو روئی سے بند کر دینا چاہیے جس طرح بھی ممکن ہو اس کو کر دیں جبڑے بند کر دیں بعض دفعہ منہ بھی کھلا رہتا ہے اور یہ کیوں کھلا رہتا ہے خوف دھک سے رہ جانا اور یہ بات بتا دوں کہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ مرتے و کلمہ نصیب ہو یہ کیسے نصیب ہوتا ہے امام ابن قیم یا امام ابن تیمیہ کا کال ہے کہتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل میں ساری زندگی کلمہ ہوتا ہے ملک الموت کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے اگر زندگی ایمان والی ہوگی اسلام والی ہوگی تو انشاءاللہ موت پہ کے وقت میں کلمہ ہوگا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ اس کا منہ جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میت کے جو دوسرے کپڑے ہوتے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ کوشش کر کے اسی وقت اتار دینے چاہیے کیونکہ ابھی جسم نرم ہے اگر بازو ہلائیں گے ہل جہل ہل جائے گا کچھ بھی ہوگا اس کو ایک طرف پرائیویسی میں لے کے جا کے جو بھی لوگ اس کی یہ سارے پروسیس کرنے والے ہیں اس کے کپڑے اتار کے اوپر نیچے موٹی چادریں دے کر جس سے جسم بھی نہ دکھے اور کچھ نہ وہ کر دیں پھر ایک اور جس چیز کی اجازت ہے میت کے اور وہ کیا ہے اس کو کس کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نفس وسلم کو ماتھے پہ بوسا لیا تھا جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو لے سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک گمان ہے کہ میت کو ہاتھ لگ جائے اور خاص طور پہ عورت کا یا شوہر کا بیوی کا یا بیوی کو شوہر کا اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک صبر آ جاتا ہے اگر آپ اس وقت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میت کی جب خبر ملے کہ فلاں فوت ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو جملہ بولنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اِن لاہ و ان لَ اور حدیث کی دعا ملا لے تو اللہ ماجرنی فی وخلف لی خیرم منہا اس میں آپ کو ملے گی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر نے یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہ کے نبی سے سیکھیے اور وہ یہ دعا پڑھ بھی رہی تھی عدت میں اور حیران تھی کہ میرے ساتھ کیسے ہوگا یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور واقعی پھر جب عدت گزری تو وہ اللہ کے نبی وسلم کی زوجہ متحرہ بنی تو اس طرح پڑھیں الحمد للہ کہنا چاہیے ایسے وقت میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اس اللہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے فلاں بندے کے پیارے کی جان لی تھی تو اس نے اس خبر کو سن کے کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا عجیب ہی بندہ ہے اس نے اس وقت کیا کہا الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا بڑا دکھ دیا اور اس نے الحمد للہ کہا تو جی اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے کہ میرے بندے کو یہ تعریف کے لیے میں مشکل لگتا ہے لیکن کہہ کے دیکھیے بڑا سکون ملے گا فوراً کے دو نفل پڑھ لیں مجھے آج بھی یاد آتی ہیں خاتون جوان بیٹے کی ڈیتھ کی خبر تھی اور جب ان کو یقین آ گیا کچھ نہیں روئی دھوئیں کسی سے کچھ نہیں کہا کہ اٹھیں اور اپنی جگہ سے وضو کیا اور دو نفل پڑھے اس کے بعد دوسروں سے بات کیا بات کی پھر اس کے بعد یہ کہ جب میت ہمارے ارد گرد ہوتی ہے تو اس وقت میت کے ارد گرد بہت زیادہ اونچی آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے اس کی برائیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ایک اچھے اس کے حق میں گواہیاں ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ مرنے والے کی جو خبر ہے یہ دوسروں تک پہنچانا یہ سنت سے ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے بخاری کی بھی ہے یہ جتنی روایتیں بتا رہی ہوں یہ بھی آپ کو کتاب الجنائز میں مل جائیں گی بہت ساری اس میں یہ بک بھی بہت خوبصورت ہے A to Z short words میں حدیثیں اس میں جمع ہیں اللہ نہ کرے کسی ایسے وقت میں ہمیں کسی کا کفن دفن بھی کرنا پڑے آپ اس کے ٹاپک کھول کے ساتھ ہی ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور لیکن یہاں انشاءاللہ ہم ایک پوری ورکشاپ کریں گے کسی بھی موقع پہ جہاں پہ بھی ایک کھلا وقت ہوگا کہ ہم اس کے مراحل دیکھیں آنا چاہیے کہ نہیں کتنے کپڑے آتے ہیں سینے کفن سینہ آتا ہے کتنے ہمیں کہیں بلیچ کرنا آتا ہے کہیں ہمیں فیشیلس آتے ہیں کیا ہمیں میت کا غسل آتا ہے تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے چیزیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سیکھنی چاہیے سیکھنے والی ہیں خبریں دیں لیکن دیکھیے کہ میت پر رونا چیخنا سینہ کوبی کرنا بال نوچنا یہ سب حرام ہے نبص وسلم نے فرمایا جیسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بہت سارا ہوگا اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نو پرابلم رو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دل کا غبار ہلکا ہوتا ہے اور آنسو تو رحمت ہے زبان سے اچھے لفظ نکالنے آپ کے اپنے پیارے بیٹے کی جان آپ کی ہاتھ گود میں گئی تو آپ کہتے تھے ابراہیم ہم تیری موت پر دکھی ہیں ہمارا دل رو رہا ہے ہماری آنکھیں رو رہی ہیں لیکن ہماری زبان پہ یہی ہے کہ ردی تو بلّہ ربن ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں صبر کیجئے پھر اس کے بعد کفن دفن کی تیاری کرنی چاہیے کفن کے بارے میں یہ کہ کفن سفید رنگ کا ہو تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے صاف ستھرا ہو اچھا ہو موٹا ہو جسم کو ڈھانپنے والا ہو مہنگا کفن نہیں لینا چاہیے گریز کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق کا جب نزاق کا وقت تھا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا اور ساتھ ہی کہتے نہیں تو زندہوں کے کام آئیں گی اور پھر بات میں آتا ہے کہ زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے یہ چادریں تو ویسے ہی تھوڑی دیر میں اتر جائیں گی کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے تو کوئی بھی مبالغہ نہیں اس میں کرنا چاہیے جو بھی چیز ہو وہ کر لیجئے میت کے ترکے سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے بخاری کی روایت ہے میت کے جو سرپرست ہیں وہ بھی کفن تیار کر سکتے ہیں عورت کا کفن اس کا مرد بچہ ہے بالغ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے استعمال شدہ کپڑا بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہمارے ہاں جو رسم آ چکی ہے کہ زمزم کے پانی سے کفن کو دھو کے رکھنا کر لیں آپ کا دل چاہے لیکن عامل الصالحات آپ کا دل چاہتا ہے ایک آنر ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو یہ گمان رکھ کے کریں گے نا کہ اس کے بعد آپ سارے قبر کے عذاب اور اگلے معاملے آسان ہو گئے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے مثال ہے عبداللہ بن ابئی کی منافق تھا ساری زندگی اللہ کے نبی کو دکھ دیتا رہا سامنے آتا تھا تو اپنا بن جاتا تھا پیچھے ہوتا تھا تو آپ کی جڑیں کاٹتا تھا لیکن آپ نے موت کے وقت اس کو اپنا کرتا تک دے دیا لیکن اس کے باوجود بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا صورت توبہ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے تو کرنا چاہیں آپ کا دل ہے لیکن اس کے علاوہ کفن کے اوپر کوئی کلمہ لکھنا کوئی آیتیں پڑھنا لکھنا یہ سب چیزیں پھر ایک ہماری اپنی مرضی ہے اس طرح کی بات ہے پھر آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں بھی اپنا کفن تیار کر سکتے ہیں آپ اور میں اگر ایک بات آج سوچیں ہماری واڈروک چھوٹی ہو یا بڑی سب کی ہوتی ہے ایک کفن لٹکا لیں اس میں آپ جب بھی موقع ملے اپنا کفن خود خریدیں کوئی لا دے گا نا وہ فیلنگ نہیں آئے گی آج اس بات کی نیت کرتے ہیں اپنا کفن خرید کے کوئی پاکستان سے آ رہا ہے تو اسے منگا لیں یہاں ملتا ہے خرید کے اپنی وہ الماری جس کو آپ روز کپڑے استعمال کرنے کے لیے لگاتے ہیں اس پہ لکھ دیں رکھ دیں کیونکہ میں نے دیکھے بعض لوگوں نے خرید کے رکھا بھی ہوتا ہے نا تو کسی صندوق کی اگلی طے میں ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمیں کون سی بھی موت آنی ہے ایسا معاملہ ہم نے دیکھا اپنے غریبیوں میں عین وقت پہ مل ہی نہیں رہا تھا لوگوں کو تو آپ کا کفن سامنے اور اس پہ لکھ کے پرچی لگا دیں کہ بے وقت ضرورت اس کو استعمال کریں اس سے کیا ہوگا تھوڑی سی فکر بھی تو ہوگی نا تو بہرحال اس سے کوئی خدا نا بدشگونی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ایسا ہوتا ہے پھر اس طرح یہ ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا کفن وہ احرام ہی ہوتا ہے شہید مر جاتا ہے تو اس کو اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے جس میں وہ شہید ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نفس وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا وہ تین چادروں میں تھا عورت کو جو دیا جاتا ہے وہ پانچ چادریں ہوتی ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ جب ہم آپ کو جہاں پوری ویڈیو دکھائیں گے بھی ساتھ اور اس میں وہ پوری ڈیٹیلز لکھائیں گے کیونکہ وہ صرف سننے سے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی غسل کا طریقہ اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ کو اشارہ دے دیا جائے دیکھیے کہ جیسے ہم اپنا غسل کرتے ہیں نا یہی ہے غسل میت کا فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں وہاں میت کو دوسرے لوگ دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میت کو غسل دینے میں سب سے قریبی لوگ ہونے چاہیے خاص طور پہ گھر کے لوگ ہوں اور عورتیں ہیں تو عورتیں دیں مرد ہیں تو مرد دیں اور اپنا پیارا جیسے کوئی دے سکتا ہے جیسے بیٹی دے گی تو وہ زیادہ محبت سے دے گی شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے بیوی شوہر کو دے سکتی ہے لوگ بہت اس پہ بعض دفعہ بولتے بھی ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں جی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق ان کو غسل کس نے دیا تھا اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا جو آپ کی بیوی تھی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا کیونکہ پردہ ہوتا ہے نا اور سطر کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے یا چھوتا ہے کوئی انسان تو غیر محرم یا غیر عورتوں کے ہاتھ لگنے سے تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ غسل جو دے وہ یہ سوچ کے دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے کوئی ناگوار چیز اگر میت کے جسم میں دیکھے محسوس کریں تو اس کا تذکرہ دوسروں کو نہ کریں میں تو ایک سمپل سی بات اس پہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں اگر میں غس میرا غسل ہو تو کیا میں پسند کروں گی لوگ میرے دھبے دیکھیں ہر انسان کی ذات میں جسم پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تو بالکل اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ بتاتے ہیں کچھ نہیں توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں توبہ توبہ قطن زبان نہیں کھولنی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میت کو غسل دینے میں امانت کا حق ادا کیا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے یہ مسد احمد کی صحیح روایت ہے تو یہ نہیں کہ ڈھونڈنے چاہیے ناگوار چیز دیکھ کے اس کو نہیں کرنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ غسل کرتے وقت زیادہ سے ضرورت سے زیادہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے ایک خود غسل دینے والا اور دوسرا اس کی ہیلپ کرنے والا ہو سکتا ہے بس زیادہ ضرورت کیسے کھڑے ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی خالہ آ گئی کماسی ماسی آ گئی نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح سے ڈسکس کریں اور میت کا یعنی پردہ رکھنا چاہیے ہمارے ہاں اس کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے غسل کے لیے بالکل کھلی جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ میت کی چارپائی لانے اور لے جانے میں آسانی ہو یہاں رک کے تھوڑی سی شور کو بیدار کرنے کی بات کروں گی ہمارے گھروں میں کوئی ایسی جگہ ہے یہاں تو شاید باہر کے ملکوں میں اجازت ہی نہیں ہوتی ہوگی گھروں میں لے جانے کی پاکستان میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بزرگ خواتین اس چیز کا بہت خیال رکھتی تھیں مجھے خود ایک اپنی نانی کی بات یاد آتی ہے کہ سارے گھر کے باتھ روم جیسے بھی بن جائے لیکن باہر ایک باتھ روم تھا انہوں نے وہ نہ چھیڑنے دیا ساری زندگی نہ اس میں کوئی چینجز کرنے نہیں کیوں کہتی تھی میری چار پہ آنے کی جگہ رہے گی کھلی جگہ ہوگی تو بہرحال یہ کہ کھلی جگہ ہو تاکہ میت کی چارپائی لانے لے جانے میں آسان ہو پٹرا استعمال کیا جاتا ہے جس پہ اٹھا کے رکھنا لگانا آسان ہو جاتا ہے عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے اگر نہ ہو تو کوئی موٹی چادر جیسے تختوں پہ ڈلی ہوتی ہیں کارپیٹ موٹے کپڑے کی اس کو ڈبل کر کے اس کو چاروں طرف سے چار لوگ پکڑ کے اٹھانے اور رکھنے کا کام کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے پھر غسل کے وقت جو چیزیں عموماً ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں ایک روئی ہے یہ لسٹ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے نا کیوں نہ ہم اپنی ایک کٹ بنا کے رکھ لیں خود ہی بنا کے رکھ لیں اور جو اتنے انتظام ہے سامان سو برس کا بلکہ خبر نہیں لیکن مرتے ہی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کے لیے یہ ساری چیزیں جس میں روئی ہونی چاہیے کافور ہونا چاہیے خوشبو ہوتی ہے جو جسم کے اوپر لگا دی جائے تو کیڑے پاس نہیں آتے دو یا تین بالٹیاں ہوں کوئی پتیلا کھلا ہونا چاہیے پھر بیری کے پتوں میں جوش دیا ہوا پانی ہونا چاہیے پاس دو مگ پاس ہو جائیں لوٹا ہو جائے پھر پرانی چادریں دو جو دو شاور کے دوران بھی اوپر نیچے چادر ہوتی ہے وہ بعد میں اتار دی کھلا کبھی بھی جی غسل نہیں دیا جاتا اور جو غسل کے دوران جو چادر لیجیے وہ پھولوں والی ہونی چاہیے وائٹ نہیں ہونی چاہیے موٹی ہونی چاہیے تاکہ پانی ڈلنے سے جسم کے ڈھبے نہ دکھے دیکھیے ہم تو زندگی میں بھی اتنا فکر نہیں کرتے نا لیکن مجھے یاد آ گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوست نفیسہ تھی غالباً یا کیا اس کا نام تھا کہنے لگی کہ مجھے ایک بہت بات بہت پریشان رکھتی ہے کہا کیا کہا کہ مرنے والے کے ساتھ جو یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ عورت کے جسم پہ مرد کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو ابھار جسم کے ہوتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کیسی تھی کون تھی تو مجھے غم ہے کہ جب میں مرتی مروں گی تو میرے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے حیا آتی ہے سوچے دس بیویوں کی کہانی تو آج ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم ان میں سے ایک جیسے بھی بن جائے تو ہماری آخرت سمرے تو دوست نے کہا کہ میں نے حبشہ میں ایک کام دیکھا تھا کہ جب عورت کا کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو وہ چار پائی ارد گرد چھڑیاں لگاتے ہیں آپ تصور میں لائیں ایک ایک فٹ چار چھڑیاں ایک فٹ لمبی چھڑی چاروں کونوں پہ لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر سیدھی چادر ڈال دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر عورت ہے مرد ہے موٹی ہے کہ پتلی ہے تو اتنی خوشی اس کی یہ بات سن کے کہنے لگی میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنا اور میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ غیر مرد مجھے نہ دیکھے تو اس عورت کے بھی پورے پردے کا خیال رکھنا چاہیے پھر اس طرح دستانے چاہیے ہوتے ہیں پلاسٹک کے یا کپڑے کی تھیلیاں جو غسل کے وقت میں استعمال کی جاتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ کروٹ بدلنے کے لیے اگر کسی دوسری عورت کو ساتھ مدد کرنی پڑے کوشش کریں کہ میت کو نہ دیکھیں نہ اس کے چہرے کو دیکھے تنقید کرنا باتیں کرنا اور اپنی طرف سے یہ بھی ہمارے کمنٹس ہیں شاید پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کی شکل پہ کمنٹ ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے تو دلہن کی شکل پہ اور مرتا ہے تو بڑا نور ہے یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہم اس بک میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ غسل ہوت کرتے وہ ہاتھوں پہ کپڑے ڈال کے تھیلا سی کے ڈالا جائے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے جو آپ اپنے تصور میں اگر آپ دیکھیں کہ بسم اللہ پڑھیں غسل کا بخاری کی روایت ہے پھر بائیں ہاتھ سے پیٹ کو ہلکا ہلکا دبا کے جسم کے اندر سے گندگی کریں اور نکال دیں تھوڑا سا پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے اگر کوئی کمر سے اٹھائے تاکہ پیٹ دبے اور گندگی جو ہے وہ نکل جائے یہ بحقی کی روایت ہے کیونکہ بعض دفعہ تھوڑی دیر بعد غسفش کفن گندہ ہونے لگتا ہے جسم کے بند کھل جاتے ہیں نا تو بہتر ہے کہ جتنا بھی اس کو کریں پھر اس کے بعد استنجا کروانا چاہیے اس کے لیے بھی دیکھنے کی بجائے ہاتھ سے استعمال کیا جائے پھر وضو کیا جائے پھر اس کے بعد وضو بالکل ویسی جیسے ہم کرتے ہیں ناک میں پانی منہ میں پانی اور پھر تین بار منہ کو دھو لیں پانی اس طرح تو نہیں اتنا ڈالیں گے جیسے ہم کرتے ہیں لیکن کپڑا یا روئی گیلی کر کے اس سے بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے سوراخوں کا بند کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دائیں طرف سے غسل کا آغاز کرنا چاہیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سر کے بال دھوئیں اس میں صابن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے پھر اسی طرح سر کے بالوں کو تین حصے کرنے چاہیے عورت کے ایک حصہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ اور تیسرا پیچھے ہے پھر پانی اس طرح ڈالیں جیسے اپنے ڈالتے ہیں اور بالوں کے اندر جیسے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کا صفائی کرنی شیمپو بھی لگا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد تینوں بالوں کی مڈیاں بنا دیں جیسے ایک چٹیا سی بنتے ہیں نا تاکہ پھر کفن پہنانے میں اس کے بال کھینچے نہ اور اس کو تکلیف نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ مرنے والے کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی انسان کو ہوتی ہے اب ہمارا بال کوئی کھینچے تو ہمیں تکلیف ہوگی نا آپ نے فرمایا کہ جس نے مردہ کی ران کو کاٹا یا ہڈی کو کاٹا اس نے گویا کہ زندہ کی کاٹا اتنی تکلیف ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا دوسروں کو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تین بار پانی بہائیں زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ بہائیں اور تین پانچ سات کوئی بھی عدد استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے آخری بار جو پانی ڈالے اس میں کافور ہونا چاہیے تھوڑا سا گھول کے خوشبو والا ڈال دیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب ام کو ام ایمن اور ام عطیہ اور سودا نے غسل دیا تھا یعنی نبص و کی بیٹی زینب جب فوت ہوئی تھی تو چند خواتین نے ان کو جب غسل دیا تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو جب ہم نے غسل دیا آپ آئے تو آپ نے کہا کہ اس کے پانی میں بیری کے پتوں کو ڈال لو یعنی بیری کے پتے الگ سے پکا کے ایک رکھ لیں پھر جتنی دو تین بالٹیاں ان سب میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں تو وہ سارے پانی میں اس کا اثر ہوگا پھر آپ نے کہا کہ دائیں طرف سے شروع کرو وضو سے آغاز کرو تین پانچ یا سات بار اس کو نہلاؤ اور آخری پانی میں کافور شامل کر لو پھر نہلا چکو تو مجھے بتانا کہتی ہیں جب ہم نہلا چکی تو پھر گئیں اللہ کے نبی کو بتایا آپ نے اپنا تہبن دیا یعنی کپڑا جو آپ کے جسم سے ٹچ کیا ہوا تھا تو فرمائے کس کو کفن کے اندر والے کپڑے کے لیے استعمال کرو یعنی یہ ان کے لیے آنر تھی تو کہتی ہیں کہ ہم نے پھر اسی طرح سے کیا اور ہم نے زینب کے بالوں کی چٹیاں گوند کے ان کو پیچھے ڈال دیا تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے عمل ملتے ہیں پھر اگر خدا نخواستہ مرنے لی عورت پریگننٹ ہو اور بچہ پیٹ میں اور چھ ماہ سے یا ایک خاص وقت گزر چکا ہے تو پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے شاید بچہ زندہ ہو تو پھر اس کو آپریٹ کروا کے بچے کو نکلوا لینا چاہیے لیکن اگر اس سے پہلے پتہ لگ جائے کہ بچہ ڈیڈ ہے تو پھر بچہ ماں کے ساتھ ہی پیٹ میں جلا جائے گا بعض حالات ہوتے ہیں کہ میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا مثلا میت جل گئی پانی میں ڈوب گیا کوئی ایسی جلد کی بیماری ہے جس میں پانی لگانے سے تکلیف ہو سکتی ہے پانی نہ ہو جیسے زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں تو یا بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ عورت ہے لیکن نہلانے والی کوئی دوسری عورت نہیں ہے یا محرم نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور مرد ہے لیکن کوئی نہلانے والا دوسرا مرد نہیں تو ایسی تمام صورتوں میں پھر تجمم کروایا جا سکتا ہے پھر بس ایسے ہی جیسے عام طور پہ ہم تجمم کرتے ہیں اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح سات سال سے کم عمر بچی یا بچے کو مرد عورت کوئی بھی غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے یعنی تہارت کا اور سطر کا خیال ہونا چاہیے پھر اگر نہلانے میں صابن استعمال کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں میت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو بعض عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں ایسے وقتوں میں تو پھر ایک ہی غسل کافی ہے یعنی غسل دیا جا سکتا ہے اور جو عورت خود ناپاک ہے پیریڈس میں ہے بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ بھی غسل دے سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا حکم ہے عورت مرنے والی بھی تو پیریڈس میں ہو سکتی ہے نا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کافور کی بات ہے تو صرف کافور لگائیں اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اور خوشبوئیں نہیں لگانی چاہیے تو یہ غسل کا طریقہ ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں چند منٹ پیئر کریں تو آپ کو کفن کا طریقہ بتا دیتی ہوں اور اگر چاہیں تو ہم اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ سمجھنے والی چیز ہے تو میرا حال ہے کہ سمجھ بولنے سے نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ کفن پہناتے وقت حقیقت میں انسان بہت اپنے آپ کو سامنے رکھے کہ میں کون ہوں اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کیسے ہوں اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مر جاتا ہے اس کے گھر میں کھانا بھیجنا چاہیے لیکن صرف گھر کے لوگ ہوں یہ نہیں کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور دعوتیں پک رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمد ہم اپنے دوسرے ٹاپکس میں کر چکے ہیں میں اس موقع کو اور اپنی اس بہت ہی عزیز جو بھی ہماری ساتھی تھیں ان کے صدقہ جاریہ کے لیے آپ کو اس موقع پہ آنے کی وجہ سے چند چیزوں کی دعوت دوں گی پہلی بات ہے کہ ہم نے جو بھی سیکھا سنا آ جائے ویسے بھی آپ لوگ آتے رہتے ہیں الحمدللہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن آج کا آنا خاص طور پہ ایک اس موقع پہ ہے تو میں آپ کو اسی چیز کی دعوت دوں گی جس سے ہماری اس بہن کو بہت محبت تھی قرآن سے ابھی آپ نے خود سنا ان کے گھر والوں کی گواہی وہ کتنی محبت کرتی تھیں جس طرح آپ آ جائیں آپ ادھر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں کہیں اور قرآن سکھاتا ہے کوئی آپ وہاں چلے جائیں لیکن آج نیت کریں ہم سب کہ ہم قرآن پاک سے جڑیں گے مجھے آج ایسے یاد آ رہا تھا یہ جیسے جگہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھی اللہ نے اب دی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس جگہ کے لینے میں بھی ان کی کتنی محبت تھی کتنی خواہش تھی ہر اسٹوڈنٹ نے اپنی حیثیت سے زیادہ اس میں ایفرٹ کی تھی تو صرف اس سوچ کے تحت کہ آپ اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کو وہ پریزنٹیشن دکھاتے ہیں بیٹا ریڈی جلدی سے اگر ٹائم نہیں ہے تو ٹائم ہے تو جلدی کر لیں تو آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا سفر شروع ہوا اور آپ سب کو اب فیوچر کے پلانس اگر آپ کا دل چاہے آج میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کی ہی بات ہے کہ ایک دوم ایک دعا ہے اللہ کے نبی کی بھی اور بڑے لوگ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری موت کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے وجالنا ہداۃ و محتدین کے الفاظ آتے ہیں تو آج نیت کیجئے کہ جیسے آج آئے ہیں آتے رہیں الحمد جس وقت آج آپ آئے نا تو یہ گولڈن ٹائم تھا میں کل سوچ رہی تھی کہ یہ اس موت کا بڑا بہترین وقت تھا اگر کسی کی موت کو عبرت بننا ہو اور ہم نے اس کے لیے ثواب جاریہ بننا ہو ماشاء اللہ رمضان قریب ہے سمر قریب ہے نیا کورس قریب ہے آپ میں سے جو ابھی تک بھی اس نعمت سے ابھی پیچھے ہے آج نیت کیجیے ہم اس قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آنے والے دلوں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کو پریزنٹیشن میں تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جو باتیں مجھے یاد ہے میں اپنے اینگل سے آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں ریسپشن سے آپ انفارمیشن لیں پہلی بات تو یہ کہ ابھی آج جیسے ہم ملے ہیں ساتھ ہے تو میرا خیال ہے جو فرسٹ ایونٹ اس کے بعد آ رہا ہے وہ ہمارا ایک سمر کیمپ لگ رہا ہے باہر جس میں بچوں کے سمر کو بیس کرتے ہوئے ایکٹیویٹیز ہوں گی ابھی آپ کو اس کا تھوڑا سا انفارم آپ اگر جو بھی لوگ آئے ہیں ریسیپشن پہ اپنا ای میل ایڈریس یا فون نمبر یا جو بھی دینا چاہیں دے تو ہم آپ کو اپنی لسٹ میں سے نیکسٹ چیزیں شام بھیجتے رہیں گے یہاں ہم بچوں کی لیتے ہیں چھوٹوں کی بھی لیتے ہیں بڑوں کی بھی ہر ایج کی کلاس ہوتی ہے ہر دن اللہ کے حکم سے سات دن ہفتے کے اور صبح اور شام کی کلاسز ہیں آپ سمر کے لیے بچوں کے لیے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہم نے ان کو کچھ کروانا ہے تو ایک بہت زیادہ انٹینسو قسم کا ہم شارٹ کورس کروا رہے ہیں تیئیس جون سے لے کے پندرہ جولائی کے بیچ میں تین ویک ہے منڈے سے فرائیڈے جیسے آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ویسے ادھر آپ بھیجیں گیارہ سے دو بجے کا ٹائم ہے تاکہ بہت جلدی بھی نہ سوئیں بیٹا پہلے سمر کورس کا کھول دیں ان کو جو میں بول رہی ہوں اس وقت وہ یہ لوگ دیکھ لیں اس کے فلائرس ان باہر ہیں جاتے ہوئے آپ لے اس کی رجسٹریشن بھی شروع ہے بہت لمیٹیڈ سیٹس ہیں اور اس کورس میں آپ کے بچے اخلاق اے ٹو زی سیکھیں گے اور اخلاق جو ہے وہ دین کا نام ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو ہم عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں لیکن میرا ایک تجربہ ہے کہ جو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بیچ میں سارا اثر ختم ہو جاتا ہے پانچ دن ادھر ہیں تین دن ادھر ہیں تو یہ جو تین ویک ہے نا یقین کریں ہمیں پتہ ہے کہ بچے اس میں اتنا سیکھ جاتے ہیں بعض دفعہ ویکینڈس پہ آ کے پورے سال میں وہ نہیں سیکھتے ہم اس میں حدیث آف دا ڈے قرآن کی آیت ایک دن کی ایک manner of the day activity of the day ایک پھر ہفتے میں ہر ہفتے میں ایک اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ٹرپ ہوا کرے گا بچیوں کے لیے ان کے ایج کے حساب سے ہینڈی کرافٹ ہے سوئنگ کی کلاسز ہے یعنی ایک فن بھی ہے لیکن جو ہماری آف کورس آپ نے آج ہی دیکھ لیا ہوگا کہ اس وقت سے ہم آپ کو سنا ہی رہے ہیں تو ہمارا ایک یہ تھیم رہا ہے کہ ہر موقع کے اوپر سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ فلائر آپ کو مل جائیں گے باہر اس کے لیے اگر آپ مائنڈ بناتے ہیں بچوں کے لیے تو ضرور ابھی سے سوچ کے جائیں کیونکہ اس کی سیٹس بہت تھوڑی ہیں اور رجسٹریشن اس کا شروع ہے سمر کیمپ ہوگا ڈیٹس دیکھ لیجئے پچیس جون سے شروع ہوگا بارہ جولائی تک منڈے سے فرائیڈے گیارہ بجے سے دو بجے تک پچیس سے پیچھے جو تیئیس ہے ابھی فائنل ہمیں جگہ پروف نہیں ہوئی اس لیے ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے اناؤنس کرتے ہوئے وہ سمر فیسٹ کا دکھا دیں فلائر ساتھ ہی دکھائیں پھر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں سمر کورس کے ایک قسم کا انٹرو یا بچوں کو ساتھ لینے کے لیے ہم لوگ ادھر ہی فرست کے پیچھے ایک ایکٹیویٹی گراؤنڈ ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی جو رہتے ہیں تو اس میں ایک قسم کا سمر فیسٹیول جس میں بچے مائیں بار بی آئیڈیا ہوگا اور ساتھ ہی وہاں انشاءاللہ ہمیں جگہ مل گئی تو سب سسٹرس کے لیے ایک ماؤں کے اچھی تربیت بچوں کی پیرنٹنگ پہ ایک لیکچر ہوگا اوپن ہے کوئی اس کی یعنی ٹکٹ نہیں کچھ نہیں کھانا پینا اور تھوڑا سا فن ہے اس کے پھر بچوں کو اس میں لائیں گے تو اس اس سے بھی ان کو اچھا لگے گا اور کے بعد پھر انشاءاللہ جو اتوار کے دن کو چھوڑ کر تو منڈے سے ہمارا یہ پروگرام یہ وہ سمر کے فیسٹیول کا ہے تیئیس جون بس یاد رکھ لیں اگر یہ کنفرم ہوئی لیکن ہم آپ کو یہ فلائر انشاءاللہ ای میل میں بھیجیں گے نیکسٹ کیجیے وہی والا پیچھے جو تھا جی اس میں آپ دیکھ لیجئے جو سب سے اہم اس کی خوبی ہے نا وہ کیا کہ بچوں کی جسمانی اخلاقی اور روحانی تربیت کا نادر موقع ہم لوگ ہمیشہ اس پہ جو بات ہماری ساری کلاسز میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کیٹیکیٹس اور مینرس پہ بات ہوتی ہے تو اگر آپ اپنے بچوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں بالکل ایک فن کا موڈ ہے جس میں آپ کے بچے سیکھ یہی جگہ پہ یہ کلاسز ہوں گی منڈے سے فرائیڈے آپ اس کی انفارمیشنس لے سکتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں تو میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کل سے ہی آ جائیں ہمارے پاس ایوری ڈے کلاس ہے ہماری ہر کلاس میں ہر بندہ ویلکم ہے نہ آپ کو رجسٹریشن کی ضرورت ہے نہ فیس کی ضرورت ہے نہ بکس کی نہ رزلٹ نہ امتحان جیسے آج بیٹھے ہیں ایسے آپ آ سکتے ہیں جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہیلپ چاہیے اور ہمیں کچھ دیں پھر ان کی رجسٹریشن ہے آپ جس لیول پہ سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کلاس ہوتی ہے منڈے کو ہوتی ہے وینسڈے کو ٹیوزڈے وینسڈے لیکن جو آپ سب کے لیے شاید ایک بہت ہی گولڈن چانس ہوگا وہ کیا ہے کہ ہم اب اللہ کے حکم سے اللہ پہ بہت نظریں لگاتے ہوئے ڈرتے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے جو نیکسٹ کورس کا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے وہ کیا ہے وہ ایک سال کا کورس ہے سب السلام کے نام پہ ایک نیا کورس آ رہا ہے آپ سب کی بچیاں آپ جاب والے گھر والے اگر ابھی سے مائنڈ بنا کر صرف ایک سال کا آف لیں رمضان سے رمضان تک تین دفعہ قرآن کا ختم ہوگا جس کو اپنی زبان میں ختم قرآن لوگ کہتے ہیں ہم کبھی نہیں کہتے لیکن میں نے فیملیئر بات کی ہے پہلا دورہ قرآن اس کے ساتھ ہی وہ کورس شروع ہو جائے گا ہاسٹل بھی ہے الحمد للہ ہاسٹل کے ساتھ یعنی ہم کچھ بچیاں بیٹھ سے بھی آئیں گی تو آپ سب کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے پورا آپ دو دو سال ڈھائی سال کورس کرتے ہیں کبھی آپ پریگننٹ ہو گئے کبھی پاکستان چلے گئے چنکس رہ جاتے ہیں کمر باندھ کے اگر اور کوئی ہارڈ نہیں ہوگا Monday to Friday eight thirty سے two thirty it's not bad میرا لی نور سیکھنے کے لیے بھی لوگ آٹھ سے چار بجے تک جاتے ہیں اور پھر بھی پوری نہیں آتی اور اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ اے ٹو زی ہر چیز ہوگی اس کی بھی رجسٹریشن شروع ہے اور آف کورس اس کا الحمد یہ وہ کورس ہے ہمارا کہ ابھی نہ اس کا فلائر بنا ہے صرف صرف منہ سے بات ہوئی ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا رجسٹریشن ہمارے پاس ہینڈ فل آ چکا ہے کہ کل سے بھی کلاس ہو سکتی ہے آپ سب ضرور سوچیے میں آپ سب کو آج اس کی دعوت دوں گی رمضان سے نیت کریں بیٹا رمضان کی لوکیشن کھولیں رمضان کے لیے یہ کہ دور قرآن ہوتا ہے پچھلے سال یہاں ہم نے جو کیا تھا آپ میں سے جانتی اس وقت یہ روم تو ایسے تھا ہی نہیں سب ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی بڑی یادیں آپ کو دکھاتے ہیں اپنی یادیں تھوڑی سی لیکن یہ کہ رمضان اس دفعہ ہم نے آپ کی سہولت کی خاطر پورے شہر میں بانٹ دی ہے آپ یہاں نہیں آ سکتے بالکل نہ آئے آئیں گے تو سو دفعہ بسم اللہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہاں آئیں گے لیکن رمضان ہے ہر بندہ اپنے گھر کے قریب رہنا چاہتا ہے تو پورے شہر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ابھی یہ ہم نے یہاں لکھی ہے میں بتاؤں گی فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا کہ گھر گھر میں دورہ قرآن ہوگا وہی سنیں گے آپ جو یہاں والے سن رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے ایک بجے سے چار بجے کا ٹائم ہے سو بھی سکتے ہیں اس کی نیت کریں فری ہے اس کا کچھ نہیں صرف آپ اپنا نام اگر ادھر ہمیں لکھانا چاہیں لکھائیں آئیں ابھی ہمارے جتنے بھی پروگرامز آتے جائیں گے اس کا پروگرام جو ہے رمضان سے پہلے ہم تین دن کا ایک سیمینار کریں گے تیرہ چودہ پندرہ جولائی کو رمضان اے ٹو زی جس میں آپ کو رمضان زکوٰۃ نماز آپ کی چیزیں جو تاکہ رمضان سے پہلے آپ کم از کم ہر چیز کو ریوائز کر چکے ہوں گے نا تو ایک قسم کا پریپ سمیسٹر ہوگا دورہ قرآن کریں جہاں کرنا چاہیں آپ دیکھ لیں اسٹرومن سے لے کے لندے برگ فیورسر ہیلس فیر ہول ملیہ تقریباً پندرہ بیس لوکیشن ہے اور اب اس میں اور بھی آئیں گی ہم آپ کو پوری گائیڈ لائن دیں گے کس طرح آپ سیکھیں کیا کریں وہاں ہر جگہ انشاءاللہ سٹاف موجود ہوگا آپ سب کو موقع ملے گا اور آپ یہاں آئیں گے تو آف کورس آپ کے لیے مطلب موسٹ ویلکم ہے دورہ قرآن کی نیت کریں اور جنہوں نے اگلے سال کا کورس کرنا ہے وہ اس کے فارم ابھی بھی رجسٹریشن جاری ہے آفس میں آپ بعد میں جائیے جو بھی سوال ہے کویشچن ہے لیجیے دیجیے بات کریں کیونکہ اس کورس کا حصہ ہے یہ رمضان کا کورس آپ عام لوگ تو دورہ قرآن کریں گے لیکن ہمارے جو اس کورس کے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ساتھ ہم مزید تھوڑی اور ہیلپ بھی دیں گے بہت تیز بولی ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لو لیکن میرا خیال ہے کہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے تیز بولنا ہی بہتر ہوتا ہے اب کوئی بات رہ گئی ہے چلی گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں آئیے ایک آخری وہ لغت کا دعا ہم ان جگہوں کا دعا کریں کہ یہ جگہ اللہ کی نعمت ہے ہم اس کا حق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے جزاک اللہ خیر واسن و جزا عظما آپ کا اور آپ سب ساتھیوں کا آپ نے ہمیں ایک موقع دیا آپ جب دوبارہ جمع ہونا چاہیں ہمیں بتائیں آپ ہر ہفتے میں ایک دن آنا چاہتے ہیں ہم صرف آپ لوگوں کے لیے ایک سیشن کرتے رہیں گے آپ یہاں آئیں کہیں بھی جائیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے ایک چیز رہ گئی جو ہمیشہ ہی ہماری پرائرٹی میں نہیں ہوتی تو رہ جاتی ہے کہ یہاں بردرس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں کیونکہ بعض لوگ نور القرآن کو لڑکیوں اور عورتوں کے نام پہ رکھ رہے ہیں حالانکہ یہاں الگ سیٹرڈے بردرس کی کلاس ہے اس میں یقین کریں کہ ینگ سے لے کے اولڈ تک سب ڈفرینٹ تھے اور وہ دور قرآن کو ساتھ لے کر نوش میں لیتے ہیں اسپیشلی آ رہا ہے نا اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں ساتھ نوش کی ہیلپ ہوگی ینگ بچیوں کی مائنڈ بنائیے آج خود میں ولہ ہی ہماری موت کا صدمہ بچوں کو نیک نہیں بنائے گا تڑپنے والی مائیں چلی جاتی ہیں بعد میں کوئی نہیں کہے گا ہمیں آج خود اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے پہلے تو میں عظما ہی میرے سامنے ماشاء اللہ اس وقت بھی ہمارے کورس کی اسٹوڈنٹ ہے اور ان کی اسیسمنٹ میں خود ہی شاید انہوں نے یہ سوچا ہی ہوگا لیکن میں آپ کو دعوت دوں گی کہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آنٹی جی کو جتنی خوشی آپ کو یہاں روز آتا دیکھ کر ہوگی اس ان کی روح کو شاید اتنی کسی اور چیز میں نہ ہو اپنے اسکیجول کو سیٹ کریں ہمارے ساتھ بات کریں ہم کونسلنگ بھی کریں گے آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہمارے کئی اور پروجیکٹ ہیں کوئی آپ کو ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے انشاءاللہ اس کی سروس موجود ہے رشتوں کی موجود ہے یعنی جو بھی ہم ایک پریکٹیکل دین لے کے چل رہے ہیں ہمیں صرف کرسی میں اس نہیں چاہیے تو آپ لوگ ضرور اس کی نیت کریں آپ کی بچیاں آپ دونوں تو اپنی نانی کے ساتھ آئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے میں کس میں مطلب میں خوش ہو رہی ہوں اس بات پہ کہ آج کا دن کتنا مبارک ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کل دفن کیا ان کو اس وقت جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری غلطیوں کو معاف کرے مبالغہ رائی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور یہ ساری باتیں قبر میں ان کے لیے ٹھنڈی ہوا والی بنے آئیے تھوڑی سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہوئے کہ ہماری یہ دعا ہماری باجی کے حق میں قبول ہو یا ربی لک الحمد کما یمبیلی لجلال وجھ کا واضی میں سلطانک ربنا تقبل کبل منائن انت السمیع العلیم و علینا لین انت توبرحیم و صلی اللہ تعالی خیر خلقی وصحابی اجمائین برحمتک قیار الرحمین اللہ صلی علی محمد والا علی محمد کما صلی علی ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ ربنا حب لنا من اسواجنا و ذریاتنا قررتا ینم وجالنا للمتقین اماما اللہم اغفر لها ورحمها وافہی وافو انها واکرم نزلها ووس مدحلہ وبدل خدارن خیر من دارحا واہلن خیر من اہلحا وزوجن خیر من زوجہا وادخل حل جنہ وعصہ من عذاب النار اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانہ و صغیرنا و کبیرنا اللہ ممن احییتہ منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ من اللہم لا تحرم نہ ولا تو دل بادہ یا اللہ ہماری اس بہن کی بخشش فرما یا اللہ ان کے اوپر اپنا خاص رحم فرما یا اللہ ان کے کبیرہ صغیرہ دانستہ نا دانستہ اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما بشری خطاؤں کو معاف فرما جو ہم جانتے اور ہم نہیں جانتے ان سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان پہ اپنا رحم فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ انسانی ناطے سے اگر کوئی کردار میں اخلاق میں عادات میں عبادات میں معاملات میں کمی کو تاہی تھی تو اپنی رحمت سے معاف فرما یا اللہ جیسے ہم نے ان کو مٹی میں ڈال دیا تو بھی ان کی خطاؤں کو معاف کر یا اللہ اگر وہ نیک تھیں تو ان کی نیکی کاجر ان کی قبر میں بھی جاری رکھ اور یا اللہ اگر تیری نظر میں کوئی کمی کو تاہی تھی تو اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہیں یا اللہ ان کو بے اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا یا اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ان کو صبر بھی دے اور یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ بھی دے یا اللہ جب مائیں چلی جاتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آگے سے دیوار ہٹ گئی یا اللہ اس ماں کی دعاؤں سے یہ بچیاں اور ان کے بچے جن مصیبتوں اور آفات سے بچے ہوئے تھے یا اللہ اب بھی ان کو بچائے رکھنا یا اللہ تو ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات تو زندہ ایک ماں گئی تو کیا ہوا ہم تجھ سے پیار کریں گے ہم تجھ سے دکھ سکھ کریں گے ہم تجھے اپنی باتیں سنائیں گے ہم تجھ سے مشورے کریں گے یا اللہ تو ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا یا اللہ تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں گھیر لے یا اللہ ان بچیوں کے بہترین معاملے فرما یا اللہ ان کو اس گھر سے اچھا گھر اور گھر والوں سے اچھے گھر والے عطا فرما قبر کو حد نگاہ تک کھول دے قبر کی گھٹن اور تنگی سے بچا یا اللہ ان کی نیکیوں کو روشنی بنا کر قبر میں ڈال دے یا اللہ قرآن کے جس نور سے وہ وابستہ تھی یا اللہ ان کو ان کی قبر کا اور بلسرات کا نور بنا دے یا اللہ مقصد کی دھن لگا دے یا اللہ وہ چلی گئی ہم تو ابھی زندہ ہیں یا اللہ ہمیں اس پہ شکر ادا کرنے والا بنا کہ ہم ابھی زندہ یا اللہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے والا بنا یا اللہ یہ پگھلتی ہوئی یا اللہ یہ پگھلتی ہوئی برف ہے اس کو استعمال کرنے والا بنا یا اللہ اس زندگی کو آگ لگ رہی ہے یا اللہ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت دے عافیت دے صحت دے تندرستیاں دے ہمارے ماں باپ اور ہمارے رشتہ دار عزیز و قارب ہمارے سسرال ہمارے شوہر یا اللہ سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی دے بیماریاں دور کر کل بھی جسمانی روحانی ساری بیماریاں دور کر یا اللہ ہمیں وہن کی بیماری سے محفوظ رکھ سستیوں کی بیماری سے دور رکھ بیکار زندگی گزارنے سے محفوظ رکھ یا اللہ جو خوشی اور سکون تیری کتاب میں ہے یا اللہ یہ سب کو دکھا یا اللہ ہماری زندگیوں کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بنا دیں یا اللہ آج انسانیت دکھی ہے ڈپریشن میں ہے ٹینشن میں ہے زندگی کا مقصد نہیں پتہ یا اللہ جس جہاز کا نیویگیشن کھو جائے وہ تو لاسٹ ہی ہوگا یا اللہ ہم سکھ اور خوشی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں ہمیں سکون پھر بھی نہیں ملتا لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یا اللہ جو دل پہ ٹھنڈک اور پھہار ہے تیری یاد کی تیرے کلام کی یا اللہ سب کو اس سے یا اللہ روشناس کرا دے یا اللہ جو دین سیکھ رہے ہیں ان کو بہترین نمونے بنا یا اللہ وہ دین کو بدنام کرنے والے نہ بنے یا اللہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والے نہ بنے یا اللہ سب ساتھیوں پہ اپنی رحمتیں فرما یا اللہ جو دن رات اس کام میں مددگار ہے یا اللہ تو ان کی مدد فرما یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما ان کے گھر والوں کو ان سے مطمئن اور خوش اور مسرور رکھ یا اللہ آنے والے دنوں کو ہماری زندگی کے بہترین دن بنا یا اللہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن کر دے کہ میں قرآن کی طرف آؤں اور میں ایک فیصلہ کر لوں کہ دو راستے نہیں ایک راستہ اور اس کے راستے سے پھر ساری دنیا مجھے ملے گی یا اللہ ایک وہ دن اہم ہوتا ہے جس دن بندہ دنیا میں آتا ہے اور ایک وہ دن اہم ہوتا ہے جس دن اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں آیا یا اللہ آج ہم میں سے ہر ایک کا یہ دوسرا دن ہو آج ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا ہم کمرہ امتحان میں ہیں پارٹی میں نہیں فن پلیکس تو جنت ہے اور یہ دنیا بھی فن بن جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اللہ کی یا اللہ کے طریقے کو اور اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں یا اللہ زیادہ کو تھوڑا اور تھوڑے کو زیادہ کرنے والے تو ہماری کمیاں کو تاہیاں معاف فرما یا اللہ دلوں کو خوبصورت کر دے یا اللہ اخلاقی برائیوں سے دور کر دے یا اللہ اس دور قرآن کو جب آنے والا ہے ہماری زندگی کا ایک ایسا لاہ عمل بنا دے کہ ہم تیرے کلام کی محبت میں تیرے دین کی محبت میں ایک دوسرے سے ملیں اور بچھڑیں یا اللہ میں گرو بندیوں سے آزاد کر دے یا اللہ فرقہ واریت کے زہر سے ہمیں پاک کر دے یا اللہ میں نسبتوں سے کاٹ کر ایک نسبت میں جوڑ لے قال اللہ و قال الرسول یا اللہ میں نام و نمود اور شہرت سے بچا یا اللہ آج اگر ہم کسی کی وجہ سے دین سے رکتے ہیں تو یا اللہ ہماری قبر میں وہ کام نہیں آئے گا یا اللہ ہماری اس دنیا کو ہمارے لیے غم کا سبب نہ بنانا اس علم کو یا اللہ دنیا کو پانے کا ذریعہ نہ بنانا یا اللہ جن ساتھیوں نے بھی کلاسز میں آنے کی نیت کی ہے یا اللہ ان کو استقامت دے اور یا اللہ جو آ رہے ہیں ان کو اس میں برکت عطا فرما ہمارے سب مہمان جو یہاں آئے ہیں جو نہیں آ سکے جو باہر سے سن رہے ہیں یا اللہ سب کے دلوں کی نیک حاجات پوری فرما میں نہیں جانتی کہ ان کے دلوں میں کیا ہے آپ اپنی رحمت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان کے بچوں کے نیک جوڑ ملا یا اللہ ان کی ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے جوڑ ہیں ان کو نیک ساتھی دے اولاد کی غموں میں مبتلا لوگوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جس طرح آج ہم اپنی اس بہن کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ یہ نہ کہ ہر دن ہم ان کی یاد میں کمی کر کے دعا کرنا ہی بھول جائیں اللہ ہمارے بعد بھی ایسے ساتھی رکھنا جو ہمارے لیے دعائے خیر کر سکے سبحانک اللہم و بحمدک کا اللہ الہ الا انت استغفرو و وطوبو الیک ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطوب علینا انکا انت تواب رحیم وصل اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین سامن جزاک اللہ خیر واسن الجزا تھوڑا وقت اوپر ہوا اس پہ معذرت بھی اور معذرت تو نہیں کروں گی اس لیے کہ خیری ملی لیکن یہ آپ کے حق میں صدقہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کھلے ملے بات چیت کیجیے موسٹ ویلکم جو بھی آپ کے دل میں بات ہو پوچھیں اور ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ